We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well advocate he knows Islam and Christianity very well he's sorry there was this you فیورتی سلامل مور آپ کا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت امید ہے آپ لوگوں نے پچھلا ہفتہ بہت اچھے طریقے سے منایا ہوگا کیونکہ لاسٹ سیٹرڈے کو تو ہم لوگوں نے پچاس ہزار سبسکرائبر کی خوشی میں ایرم سیکر اردو کے اوپر سٹریم کی تھی اور پچیس ہزار سبسکرائبر کی خوشی میں ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر خوشی منائی تھی اور ہم نے صرف اور صرف نون مومنوں سے گپ شپ ماری تھی اور ہم نے ککھ نہیں کیا تھا اور انجوائے کیا تھا کھیلا کودا تھا گپیں لگائی تھیں لیکن اس سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے شیطانی آیات کے اوپر ایک لائف سٹریم کی تھی آج ہم اس کا پارٹ ٹو کریں گے سب سے پہلے ابلیس دا شیطان نے الحمد الابلیس کر دیا ہے ہمیں تھینک یو ابلیس دا شیطان آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ کے بارے میں باتیں ہوئیں گی آپ نے کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھوکے مار کے کچھ نئی چیزیں دے دیں جن کا پھر ان کے اللہ میاں نے بعد میں چینج کر دیا اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے ہٹا دیا تو اس کے ساتھ ہی ہم تھینک یو کہتے ہیں اپنے ہیومینٹی جی کو بھی انہوں نے بھی آتے ہی ایک سٹوپر سٹیکر پھینکا ہے ہیومینٹی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے اور ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں محمد کی ایم کے بی یار ایم کے بی کا مطلب بھی بتائیے گا کبھی مسٹر ایرم سیکر آج لگا دو بند اسلام کو سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سر ہم بند تو نہیں لگائیں گے لیکن ہم بندرد ضرور لگائیں گے سر ارے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے سلیمانی جلیبی بھائی جڑ چکے ہیں جلیبی بھائی سواگت ہے آپ کا جی آداب آداب میڈم بھائی آداب بہت بہت شکریہ مجھے آج آپ نے انوائٹ کیا ہے اور سبھی ویورز کو بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگ اتنی آنے کے ساتھ ہی اتنے تعداد میں آپ لوگ جڑ جاتے ہیں ہمارے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا ایڈم بھائی آپ نے یہ سپر چیٹ صحیح سے پڑھا نہیں مجھے بہت ارے دوبارہ اٹھا لے سر دوبارہ اٹھا لے سر میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں mister S means Adam Seeker آج لگا دو بنڈا اسلام کی ارے ارے یار بھائی ایسے نہیں کریں یار ایسے والا میسج نہ بھیجیں یار ہاں میں میں نے سمجھا بند کہہ رہے ہیں جیسے بند باندھا جاتا ہے سر کیسی باتیں کرتے ہیں سر نہیں سر ایسے نہیں بولنا سر ہم ایسی گندی گندی حرکتیں نہیں کرتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس فرنینڈس بھی آگے ہیں 1.99 سپر چیٹ کے ساتھ ہائی برو ایرم یہ کیا ہرو لم you big fan I am your big fan I am your how are you I am your big یار بھائی اتنا بھی شارٹ فارم نہ لکھو بھائی <laughs> یہ کچھ زیادہ ہی شارٹ فارم نہیں ہو گیا یار واو <laughs> یار شارٹ ہینڈ میں لکھنا شروع ہو گیا ہماری قوم میں اور ہمارے پاس ہیں گوتھم ایرم بھائی احمد کھوالا کو ڈسکشن میں لینا آج بھائی جان جو بھی آئے گا سر ہم لے لیں گے سر کوئی ٹینشن نہیں ہے سر ڈینور جانسن کا سپر اسٹیکر لے لیا تھا بہت بہت شکریہ اور یہ بھی لے لیا تھا بہت بہت شکریہ اور ابلیس صاحب آئے ہیں اور وہ ہمیں کیا بول رہے ہیں سر پورا قرآن ہی میں نے ہی دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ don't you know the bell is my instrument and the prophet gets inspiration in form of ringing of a bell ماشاء اللہ ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹن ٹارا بالکل درست فرمایا سر آپ نے آپ غلط فرماتے ہی نہیں ہیں ڈینور جانسن بھائی کا ایک اور ایک بار پھر آئے کینیڈین کے ساتھ اگین میری تمام ہمارے پیارے نان مسلم بہنوں بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اسٹریم میں نہیں جڑیں گے میں نے جیسا کہ بولا تھا کہ ایوری ٹین تھاؤزینڈ سبسکرائبر کے اوپر میں ایک نان مومن اسٹریم بنا لیا کروں گا لیکن جو مومن اسٹریم ہے جو ٹاپک اسٹریم ہے اس میں نان مومن نہیں جڑیں گے تو لاسٹ اسٹریم میں جن لوگ ہمارے سے جڑے تھے ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر دس ہزار سبسکرائبر کے بعد میں ایک نان مومن کی اسٹریم کر لیا کروں گا اپنے ہی چینل پہ لیکن جب ہم مومنوں کے ان چیزوں کے اوپر اسٹریم بنائیں تو ان سب سے گزارش ہے کہ اس وقت یہ لوگ مت آئیں کیا خیال ہے ہمارے جلیبی بھائی نہیں بالکل بالکل صحیح اور یہ کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کیونکہ یا ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے لوگوں کو کک کرنے میں بھی ہم ڈبیٹ پہ فوکس نہیں کر پاتے اگر آپ کو واقعی میں اچھا کنٹینٹ چاہیے اور اچھا مطلب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اچھی ڈبیٹ کا مزہ لینا چاہتے تو آپ لوگ پلیز اس طریقے کی حرکت نہیں کرو باقی تو مجھے لگتا ہے کہ مومنا سے زیادہ سمجھدار ہے ہمارے لیے بے شک بے شک اور تقریباً سات سو لوگ جڑ چکے ہیں دو چینل پہ لائیو ہوں میں ایرم ایم سیکر اردو پہ ایرم ایم کر الائیو پہ جو جو لوگ ایر ایم سیکر اردو پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایرم ایم کر الائیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ پلیز ایرم ایم کر الائیو چینل پہ بھی آ جائیں اور سبسکرائب کریں اگلے دو مہینے میں صرف اور صرف ایرم ایم کر الائیو چینل پہ ہی ویڈیوز کیا کروں گا ایر ایم سیکر اردو پہ نہیں کیا کروں گا so just letting you know یہ دو مہینے کے لیے ہم صرف الائیو چینل پہ ہی آ, رکھیں گے تو اس لیے اردو چینل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایڈم سیکر لائف پہ آتے جائیں اور ہمارے پاس امان جی ہیں انہوں نے فورٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا سر بہت بہت شکریہ اور ہمارے پاس جی سر آپ پڑھیے سر ایڈم بھائی آپ کے لیے میں نہیں بولنے والا اس کو ڈنگر ایڈم بھائی پلیز مجھے ڈنگر بول دو ابھی ڈنگر ڈنگر ہنری جی ہیں ہمارے پاس 499 کے سپر چیٹ کے سپر سٹیکر کے ساتھ آئے ہیں ڈالر کے my first discussion with you ended with the idea to open Urdu channel soon and now you are star of South Asia and fire in Islam thank you so very much sir بہت بہت شکریہ سر بہت بہت دھنیہ واد ہنری جی جی ہاں جی یہ ہنری ہمارے پاس تب سے ہیں جب میں انگلش چینل کے اوپر کام کیا کرتا تھا اور انہوں نے اور میرے بہت سارے اور دوست یاروں نے بولا ہے بولا تھا مجھے کہ جی اردو چینل بناؤ اور پھر میں نے فائنلی اب اردو چینل بنایا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر ہمیشہ سے سپورٹ کرنے کا ہنری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کی ہدایت تو کبھی کام نہیں آتی لیکن آپ کی ہدایت کام آ گئی ہمارے <laughs> درست فرمایا سر آپ نے اور یہ ہے جی ہمارے پاس لائن ہارٹ یہ کہہ رہے ہیں اسلام میں سرب یہ کیا سر اسلام سرب بن ہے کیونکہ کوئی قرآن نہ لکھ پایا سرب شراب بین ہے ارے شراب بین ہے لکھا ہے کیونکہ کوئی قرآن نہیں لکھ پایا <laughs> اسلام میں شراب ارے اسلام میں آپ کو ویسے تو میں بتا دوں اسلام میں چرس گانجا وہ سب بین کر کے رکھا ہے کیونکہ دوسری قرآن نہیں آئے بھائی ایک دنیا میں دنیا میں لوگوں کا جینا آرام کر کے رکھی ہے دوسری آ جائے گی تو ہم کو بھاگنا پڑے گا بھائی مارس وغیرہ میں جگہ وغیرہ خرید لو بے شک بے شک اور سر ان کا نام ذرا پڑھ کے دکھائے نا پتہ تو لگے آپ پھر آپ کتنے بھرے ہندی جانتے ہیں تا تا کا کام کرو نیا نام رکھوا لو اپنا یا تو پھر یوٹیوب کا نام بدل لو کم سے کم ارے باپ رے اور ہمارے پاس آئے جی کیپس انہوں نے فور ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا کیپس جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا اور کیپس جی نے اچھا یہ کون ہے محمد کی ایم کے بی نون مومنس please do not join time of mister Adam Seeker mister Jalebi and others in is very very important sir بہت بہت شکریہ سر آپ کے فائیو ڈالر سپر چیٹ کا اور اتنے پیارے میسج کا کیپس جی نے فورٹی روپیز دیا تھا یہ ہو گیا تھا میرے خیال میں فور ہنڈریڈ روپیز سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا کیپس جی ایک دفعہ پھر فورٹی روپیز سے آئے ہاؤ کین آئی آس کا کوشچن سر اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو اینڈ آف دا اسٹریم میں میں نان مومنس کے لیے اوپن کرتا ہوں اس وقت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ ڈسکاؤنٹ پہ جڑ سکتے ہیں اگر آپ نان مومن ہیں تو ہم نان مومنوں کے ساتھ اس ٹائم پہ گپ شپ لگاتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ میں بھی لگاتے ہیں بجاتے ابو جی تسی گریٹ لو ارے سلام المسیح اینڈ ہمارے دوسرے بھائی نے کہا تھا استغفر اللہ من کل واتوب علیہ پڑھ لیں <laughs> اور ہم نے پڑھ لیا اللہ بلا بھی ہو گیا ہے جی اچھا جی ایرم بھائی میں یاد ہوں آپ کو ششانت ساحل جی سر آپ بالکل یاد ہے سر بالکل یاد ہے سر اچھا یہ ہو گیا تھا نا Sachin Patwari I love you Adam بھائی ناٹ گے سر بالکل سر بالکل سر اچھا جلیبی بھائی جب آپ ایک سپر چیٹ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا اسٹارٹ آ دیا کریں تاکہ دوبارہ نہ ہوئے جو بھی ایک دفعہ پڑھا جائے نا اور یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا سر یہ تو سر کمال تھا یہاں پڑھ لیا تھا پڑھ لیا بالکل سر بہت بہت شکریہ سر یہ سر ہمارے نون مومن لوگ جو ہے نا سر بڑے سنگر ہیں سارے کے سارے سر ابھی جی کا سر سپر چیک لے لیں اویش اویش لکھتے ہیں ایڈم بھائی ایڈم بھائی کی جے Islam is like disease which is worse than corona کیونکہ کرونا چودہ دن میں باڈی سے چلا جاتا ہے بٹ اسلام دماغ پہ قبضہ کرتا ہے اور زندگی بھر برین کو پیرلائز <laughs> کر دیتا ہے نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتا ارے سر میں نے کہا نا ہمارے لوگ بہت زبردست وہ ہیں آکل قسم کے لوگ ہیں بالکل مجھے امبدا نہیں پتا سر بہت بہت شکریہ سر آپ کو ہم کا نہیں پتا اسی لیے آپ نان مومن ہیں سر اوکے جی with that being side sir میں انوائٹ اوپن کر رہا ہوں اپنے مومنس کے کے لیے لیے اونلی فار اینڈ یہ میں نے اوپن کر دیا سر نان مومن ہرگز ہرگز نہ جڑے جیسا کہ میں نے بولا پہلے بھی اور کئی بار بولا کہ نون مومن ہرگز ہرگز نہ جڑے اور جناب یہ پن ہو چکے ہیں ہمارے ایکس مسلم جی آپ کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ جی جی جی لالا جی، شکریہ اور سر آپ کا جی۔ مائک بہت ہی خراب ہے اس وقت اور ہندوتوا جی کہتے ہیں big fan with forty rupees sir بہت بہت شکریہ سر آپ کا thank you so very much and with set now let's go to topic sir Muhammad صاحب کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے رسول کو نہیں بھیجا جس نے تمنا کی ہو جس نے خواہش ظاہر کی ہو تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی نہ کیا ہو ویری امپورٹنٹ اس کو اردو میں اور انگلش میں دونوں میں پڑھتے ہیں آگے جانے سے پہلے یہ قرآن چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 52 ہے اس میں فرمایا جاتا ہے اور اے نبی تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہ بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم ہے اور حکیم ہے جلیبی بھائی وائل یو آر ہیئر اس کی ذرا ہندی بھی پڑھی دیجیے اور لگتا ہے جلیبی بھائی نہیں ہے اور اور ہے نبی میں میں پڑھ دیتا ہوں اور ہے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے آپ سے پورو کسی رسول اور نہ کسی نبی کو کنتو جب اس نے پستک پڑھی پستک بریکٹ میں پڑی تو سن تھا ڈال سنشے ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں پھر نست نرست پھر نرست کر دیتے ہیں اللہ شیطان کے سنستھائے کو سنشے ہاں شیطان کے سنشے کو پھر یہ سہد پھر سہد کر دیتے ہیں اللہ اپنی آیتوں کو اور اللہ سروگیانی تتوگیہ ہے یار اتنی مشکل ہندی ایسے ہی میں نے غلطی کی آپ سے پڑھوا کے یار یہ تو بہت ہی مشکل ہندی ہے انگریزی پڑھ لیتے زیادہ آسان ہوگا میرے خیال میں <laughs> یار بہت مشکل ہندی تھی and we did not send for you sorry ہاں پڑھ لو پڑھ لو ایڈم بھائی پڑھ لو and we did not send before you any messenger اور پروفیٹ یعنی نبی اور رسول دونوں کو اللہ نے بیچ میں رگڑ دیا رسول و اللہ نبی دونوں کو اللہ نے رگڑ دیا کہ کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا except that when he spoke Satan threw in کہ جب وہ بولا تو شیطان نے اس کے کلام کے اندر کچھ پھینک دیا بٹ اللہ بٹ تھروز ان لیکن اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان پھینکتا ہے دین اللہ میکسائز نوئنگ ڈاؤ اس آیت کو اگر ہم صرف اس آیت کے مفہوم کو ہی دیکھیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یا رسول کچھ بول رہا ہے بولتے بولتے شیطان نے ایڈیشن کر دی اس رسول یا اس نبی کی کلام کے اندر اور نبی اللہ کی باتیں بولتے بولتے ایک دم سے اس نے شیطانی باتیں کہہ دی لائک اس چیز میں کوئی شک ہے اس آیت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کا بالکل کسی کو بالکل کلیئرلی اس میں لکھا ہے مطلب محمد کے پہلے کسی کو بھی نہیں بھیجا گیا پروفیٹ اور نبی بنا کے جو کہ شیطان کی باتیں نہ کیا ہوں اس نے یعنی نہ کیا ہوں بالکل ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے کبھی جو اس نے شیطان کی باتیں نہ کی ہوں نہ کی ہوں ٹھیک ہے یہ آیت ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے نا اس چیز کی گواہی دیتی ہے اچھا ہمارے پاس وی ایس کے آئی آئے ہیں یہ کون ہے مومن ہے جی بھائی جان آپ مسلمان ہیں جی سر ہاں، جی کیا آپ مسلمان ہیں سر چلے وہ تو چلے گئے اوکے امجد صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ جی امجد صاحب سواگت ہے آپ کا سر آپ مسلمان ہیں ہلو جی جی سر آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی میرا نام سر امجد نہیں ہے سر میں ایکچولی ہندو ہوں بٹ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اور کچھ مطلب ایک چیز جاننی تھی مجھے مجھے جھوٹ بولا سب سے پہلے بتائیں سر مجھے آپ سے بات کرنی تھی ایکچولی تھوڑا مطلب ابھی میں نے کتنے لوگوں سے بولا کہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ ڈسکاؤنٹ پہ جڑ سکتے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے سر مجھے آئیڈیا نہیں تھا ایکچولی سر سر میں معافی چاہوں گا ایکچولی مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں کل ہی آپ کی میں نے اسپیچ سنی تھی میں کل میں دیکھ رہا تھا آپ کے ویڈیوز دین مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی تو ادروائز میں اس کے لیے معافی چاہوں گا سر سر آپ ایسا کیجیے میری تو اگلے دن گھر پہ پہنچ جاؤ گے یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں میں ڈسکارڈ پہ ایوری ٹیوزڈے ایٹ اے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی اکثر میں وہاں پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آپ وہاں پہ آئیے یہ ٹاپک سے ہٹے گی بات لہٰذا میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے سر تھینک یو سر بہت مہربانی سر اینڈ کنگریچولیشن سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر بہت شکریہ سر بہت مہربانی اوکے تو بھائی جیسا کہ میں نے پہلے کہا نان مومنز لوگ پلیز ایسے نہیں کرو اور آپ لوگ ڈسکاؤنٹ پہ جڑ سکتے ہو مجھے وہاں پہ آپ سے بات چیت کریں گے اب دیکھیں میرے بات کا فلو رک گیا اور اور وہ فلو بھی رک گیا اور ٹاپک کسی حد تک چینج ہو کے دوبارہ واپس آیا تو اٹس ناٹ گڈ رائٹ ٹھیک ہے نا اور ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف اور میں کہاں پہ تھا دیکھا میری چین آف تھاٹ جو ہے نا وہ بالکل ہٹ جاتی ہے جب ہمارے پاس نان مومن آتا ہے نا تو ایک طرح کا بالکل چین جو ہم شروع کیا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے لیکن چلیں ہاں ہم جا رہے ہیں ٹو ون او سکس کے اندر اللہ میاں نے یہ جو بات کی ہے اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر ون او سکس کے مطابق جاتی ہے کیوں اللہ کہہ رہا شیطان نے پھینکا مگر اللہ نے اس کو ابالش کر دیا ٹھیک ہے ناسخ کر دیا فین سکھو فیئن سکھو ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ میاں قرآن chapter number two verse number one O six کے اندر بتاتا ہے ماں ننسخ او اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں اور ہر چیز کا مالک ہے اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں لگ سکا کہ کم از کم ویسی ہی آیت لانے کا کیا فائدہ ہے کیونکہ اگر اللہ میاں نے آیت کو منسوخ کیا ہے ایبروگیٹ کیا ہے تو کم از کم ویسی آیت لانے کا واپس کوئی فائدہ نہیں بنتا لیکن بہر اللہ میاں لے کے آتے ہیں اور قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 106 کو اگر ہم اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یس ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان کچھ آیتیں محمد صاحب کو بتا دیتے ہیں یا اور نبیوں کو بتا دیتے ہیں جن کو پھر بعد میں منسوخ کر دیتے ہیں نسخ کر دیتے ہیں اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے this is how it works آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی مومن نہیں جڑا ہے ہمارے پاس ایک صاحب جڑے ہیں ایکس ایکس مسلم مسلم کافر کافر جی مسٹر جی سر میں پڑھ لوں کیا میں پڑھ لوں پڑھ لوں پڑھوں کیا میں سر آپ یہ آیت پڑھ لوں سر آپ کیوں آئے ہیں سر ہلو جی جی سر آپ کیوں آئے ہیں سر میں آپ سے بات کرنے آیا اور کیا سر ہمارے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے آپ کس قسم کی بات کرنے آئے ہیں سر آپ تو ایکس مسلم ہے نا سر ہاں؟ ہلو سر آپ ایکس مسلم ہے نا سر آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہاں، اسلام چھوڑ دیا اوکے سر سر آپ یہاں پہ ہمارے لیے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں پیش تو نہیں کرنا چاہتے کام اچھا کر رہی ہے سر سر بہت شکریہ سر بہت مہربانی اوکے okay. جی آرین خان جی سر آپ مومن ہیں ایکس مسلم ساحل ساحل صاحب صاحب جڑ چکے ہیں اسٹریم میں بہت بہت شکریہ سر آپ کا ویلکم سواگت اچھا جی ہاں جی سر کیا آپ سر مومن ہیں سر بلوپ امپورٹنٹ جی آپ مومن ہیں ڈینور جانسن جی ایک دفعہ پھر آئے ہیں ٹین ڈالر کے کینیڈین سپر اسٹیکر کے ساتھ ڈینور جی بہت بہت دھنیہ واد ہے سر آپ کا اوکے جی بلوب جی تو فارغ ہیں اچھا ہمارے پاس سین صاحب آئے ہیں مکہ فاؤنڈیشن جناب ویلکم سواگت ہے سر آپ کا السلام علیکم رحمۃ وبرکاتہ سر آپ کا سلام تو بہت ہی غلط اور خراب تھا لیکن چلیں سر حکم کریں سر کیا کہیں گے سر آپ ان شیطانی آیتوں کے بارے میں چلے وہ بھی چلے گئے جناب ایم جے صاحب آئے ہمارے پاس جی جناب جی ہمارے پیارے ایم جے صاحب سر دیکھیں آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ آپ کو اسٹریم یارڈ پہ بلاک کیا ہوا ہے اور میں نے آپ کو ان بلاک کیا نہیں آپ آگے سے گئے تو اتنے دن سے میں جڑ کیوں نہیں پا رہا تھا یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو میں نے ان بلاک کیا نہیں آپ آگے سے گئے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم نے ان بلاک کیا کہ نہیں کیا چلیں جھوٹے تو آپ ثابت ہو گئے آگے چلتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ شیطانی جی۔ آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے کل آپ بہت کہنا چاہتے تھے شیطانی آیتوں کے بارے میں بہت سارا کچھ آج کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو میں کچھ شرائط رکھنا چاہوں گا سر میں کسی قسم کی شرط نہیں رکھتا ہوں نہیں شرط میں یہی ہے کہ تم میری بات بچے سے کٹو گی میں کسی قسم کی شرط نہیں رکھتا اگر آپ ایک ٹاپک سے ہٹ کے چار ٹاپکس بیچ میں گھسیٹیں گے میں بالکل کاٹوں گا سو پہلی بات کہ تم میری بات کاٹو گے نہیں سر دیکھیں بات سنیں میں شرطوں پہ کام نہیں کرتا ہوں آپ نے بات کرنی ہے کریں نہیں کرنی آپ جا سکتے ہیں سر ایڈم تمہاری پہلے سے عادت ہے کہ جب سامنے والا بندہ جواب دینا شروع کرتا ہے تو تم بیچ میں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہو میں نے کہا ہے اگر آپ ٹاپک پہ رہیں گے میں نہیں کاٹوں گا اگر آپ ٹاپک سے ہٹیں گے میں بالکل کاٹوں گا آگے چلنا ہے یا جانا ہے تو بیچ میں سے بات نہیں کاٹو گے نا جواب پورا سن لو اگر آپ ٹاپک سے ہٹیں گے تو I will interrupt you topic پہ ہی جواب دوں گا آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں لہذا مجھے اب آپ کو بیک سٹیج کرنا پڑا کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں بولتے زیادہ ہیں اگر آپ ٹاپک سے ہٹیں گے آئی ول انٹرپٹ یو اگر نہیں ہٹیں گے I will not interrupt you once again getting you back up now start talking ہاں چل بول آپ نے بولنا سب سے پہلی بات کہ تو نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا تم کر دو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وما ارسلنا نیچے آیت کرو یہ اسکرین تھوڑی دکھاؤ نہیں آپ کا آپ کا مطلب ہے میں نے ترجمہ کیا میں نے تو ترجمہ کیا نہیں سب سے پہلے تو اس بات پہ آئیں میں نے ترجمہ کیا کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے پہلے یہ بتائیں تو نے ترجمہ پڑھا ہے لیکن بعد میں اس کے بعد جو تم نے اس پہ جو تفسیر کی ہے نا وہ بہت غلط کی ہے کیونکہ اب آپ مجھے بتائیں میں نے تفسیر کیا کی وہ ماں کی نفی کو ہٹا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بھی نبی آئے ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں نے یہی یہی تو تو کہا سب لوگوں نے سنا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوا ہو اور میں نے کیا بولا ہاں چلو پھر آگے اس کا مطلب ہے آپ سنتے نہیں ہے نا آپ سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں تو بات صاف ہو گئی نا یہاں سے تو بات صاف ہو گئی یعنی ہر نبی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے رائٹ ہاں پھر آگے ہوا ہے نا ہر نبی کے ساتھ ایسا واقعہ ہر نبی کے ساتھ ضروری نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ سے پہلے آئے ہیں تو ہاں چاہے ہر نبی کے ساتھ ہوا ہو ایک دو نبی کے ساتھ ہوا ہو لیکن ہوا ہے ایک سیکنڈ اور نبی تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جب اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا ایک اور ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا ایک اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی مگر جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان اس کے خیال میں اندازی کر گیا تو اللہ نے منسوخ کر دیا سر ان میں سے کوئی ٹرانسلیشن ایسی ہے جو غلط ہو کوئی بھی نہیں چلے شکر ہے چلے بھائی لوگوں سب نے سن لیا جی سر اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا کہنا تو بول رہا ہے نا کہ شیطانی آیت تو تو بتا شیطانی آیت کون سی ہے تو شیطان نے آیت محمد کے منہ پہ ڈالی کہ نہیں ڈالی ڈالی ہو گئی منسوخ ہو گئی منسوخ ہو گئی ڈالی تھی جب قرآن کہہ رہا ہے تو ڈالی ہو گئی تو محمد شیطان کی باتیں مانتا تھا کسی حد تک جب تک اللہ دوبارہ جبرائیل بھیج کے اس کو منسوخ نہ کر دے نہیں مانتے تھے کیا کیا دوبارہ رپیٹ کرو نہیں مانتے تھے تو جب منہ سے بولتے تھے تو مانتے نہیں تھے آدمی کے منہ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو ضروری ہے کہ وہ چیز وہ مان ہی لے فوراً اگر اس کے کہے کہ غلط ہو گیا کتنی دیر بعد شیطان کتنی دیر بعد علامیہ کا فرشتہ آ کے ان کو چینج کروا دیتا تھا یہ باتیں دیکھو اس میں سب سے پہلے ایک بات میں تم کو سمجھا دوں اسی پوائنٹ پہ سن لے مجھے یہ بتا دو پھر اس کے بعد سمجھانا بھی پہلے جواب دے دو نا پھر اس کے بعد سمجھانا میں وہی بتا رہا ہوں ٹاپک سے ہٹوں گا نا تب تم بولنا میں تم کو وہی بتا رہا ہوں میں نے کہا ہے پہلے بتا دو اس کے بعد ایکسپلین بھی کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں نے ایک بات کہی اس پہ فوری طور پر مجھے یہ چیز ہوا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے پھر اس کے بعد کوئی آ کر بتائے کہ بھئی آپ نے غلط کہا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی دوسرا آ کر بولے کوئی آپ نے غلط کہا تو اسے بات ہی اس کے بعد ہی اس آدمی کو ایسا لگے کہ میں نے فیل ہوگا کہ آپ نے غلط بولا جبکہ آپ نے بھی بولا ہے اور آپ کو لگا کہ یہ وہی ہے ایسے کس نے کہا کہ کس طرح پتا چلے کہ نہیں فیل ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کا قرآن کہہ رہا کہ اللہ یار ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ باری باری دیکھو اللہ کہتا ہے کہ وہ اس میں بتاتا ہے اس کو چینج کرنے والا منسوخ کرنے والا اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پروفٹ خود منسوخ نہیں کرتا اس کو خود پتا نہیں لگتا ہوائی طور پہ کہ اس نے کچھ غلط بول دیا اللہ اس کو منسوخ کرتا ہے اٹ مینس کہ جبرائیل نے آنا ہے اور جبرائیل نے آ کے بتانا ہے تو جبرائیل کتنی دیر بعد آتا ہے ذرا یہ بتائیے مجھے نہیں معلوم چلے شام لگا لیں دوپہر کو کہا تو شام کو جبرائیل آ گیا اگلے دن آ گیا مہینے بعد آ گیا فوراً بعد نہیں آ سکتا فوراً بعد کب آیا شیتا جبرائیل کبھی میں تو تھا نہیں نا اس وقت تم تھے تھے کیا نہیں لیکن آپ کے پاس ہسٹری کے اندر لوگوں نے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کبھی پڑھا تو تو بھی دیکھو ہسٹری میں کیا لکھا ہے مطلب تین تین بار آئے الگ الگ سال میں یہ پوچھ رہا ہوں سر میں بھی تم کو یہی پوچھ رہا ہوں بھائی تین تین بار آئے الگ الگ سال کیا قرآن کی جو آیت جس کے بارے میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی جیسے ہمارے سننے والے پڑھتے مل کے پڑھتے دونوں مل کے پڑھتے جب سورہ نجم نازل ہوئی اور مشرقین کہتے تھے اگر یہ ہمارے معبودوں کا ذکر خیر کرے تو ہم اس کو اور اس کے اصحاب کو تسلیم کر لیں گے یعنی ہم اس کو اور اس کے یار ریلیکس ٹھیک ہے چل اس چیز کو دکھا رہے ہیں تو بتاؤ ٹھیک ہے چل سے دکھا رہے ہو تو بتاؤ میں نے لکھی ہے میں پڑھ لوں نہیں مجھے نہیں ماننا تمہاری لکھی ہوئی اوکے نہ مانیے گا مگر میں پڑھ لوں آپ نہ مانے آپ نے کیا آپ مانے تمہاری لکھی نہیں ماننا میں نے آپ کو کیا آپ مانے تو جب تو غلط پڑھ رہا ہے تیری لکھی ہوئی چیز میں کیوں مانوں سر آپ نہ مانیے گا مجھے پڑھ لینے دیں اس کے بعد اپنا بات رکھیے گا کوئی مسئلہ نہیں بات ہو رہی ہے تو ہماری چیز لانا اپنی چیز کیوں رکھ رہا ہے مجھے پڑھ لینے دیں پھر آپ اپنی بات کیجیے ٹھیک ہے آپ آپ نے پہلے ہی کہا تھا نا تو لیکن وہ ان لوگوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جو یہود و نصارہ کے دین کے مخالف ہیں جیسے وہ ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتے ہیں اور رسول پر کفار کی اذیتیں اور بتفاشا گزری اور ان کی گمراہی نے بہت پریشان کیا ہوا تھا آپ کفار کی تکلیفوں کو روکنا چاہتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم اتاری اور فرمایا آیت افرا تم اللہ تبزا المنات وغیرہ وغیرہ تو شیطان نے ان کے ساتھ یہ کلمات ڈال دیے اور وہ کلمات تھے کہ وہ ان وإن لهن الغراني كالغلا وإن شفاعتهن اور یہ شیطان کی جو اس کے فتنے میں تھا اور یہ دونوں کلمات مکہ میں ایک مشرق کے دل میں واقع ہوئے ان کے ساتھ زبانیں تیز ہو گئی ان کے ساتھ ایک دوسرے خوشی دینے لگے محمد اپنے پہلے اور اپنی قوم کے دین طرف لوٹ آئے رسول جب نجم کے آخر میں پہنچے تو سجدہ کیا ہر ایک نے سجدہ کیا جو وہاں حاضر تھا مسلمانوں اور مشرقین میں سے سب نے سجدہ کیا لوگوں نے کیا سمجھا کہ جو محمد کے جو تمام یہ مشرقین ہیں یہ سب مسلمان ہو گئے یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اور اس کو شیطان نے بھی خوب پھیلایا یہاں تک کہ حبشہ کی زمین تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما ارسلنا کا من قبل کا من رسول ولا نبیہ جب اللہ نے اپنا فیصلہ واضح کر دیا شیطان کی سجو سے برات ہوئی مشرقین لوٹ گئے اور اپنی گمراہی میں سے اور مسلمان سے اپنی دشمنی کرنے لگے ان پر زیادہ سخت ہو گئے جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے بھائی کتاب کا نام بتا یہ تو نے چین بتائی کتاب کتاب جو ہے کتاب کا نام ہے در منصور اور یہ امام جلال الدین السیوتی نے لکھی ہے یہ حدیث ہے سر چین آپ کو دکھائی ہے تو کیا ہے پھر چین کس کی ہوتی ہے حدیث کی ہوتی ہے قرآن کی ہوتی ہے عربی دکھا دے تھوڑا یہ اردو میں ٹرانسلیشن کی بھی عربی نہیں ہے میرے پاس اس وقت اچھا عربی نہیں ہے تو میں تم کو اس کی بخاری کے اندر یہ چیز جو بتائی ہے کہ کیا بولتے اس میں جو تم نے جو یہ بتایا نا جو شیطان نے ان کے ساتھ یہ کلیمات مطلب جو بھی اس کے اندر تو جی، جی۔ اس میں سب سے یہ بات سمجھ لے کہ جب یہ الغورانی کل اولا والی جو تو بات کہہ رہا ہے تو جب یہ بات آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر جو یہ الفاظ ہے وہ منا تخرا برابر اس کے بعد والی آیت جانتا ہے کیا ہے نہیں وہ تو بات کی آئی ہے وہ بات میں آئی ہے اللہ میاں ہاں، نے ایک آیت نہیں نازل کر فرمائی تھی اللہ میاں نے سورہ اندر پڑھا کہ نہیں پڑھا سورہ نجم پڑھ کے سجدہ کیا ایڈم سورہ نجم M J listen to me very carefully کہ یہ آیتیں اس کے بعد والی کتنی آیتیں اللہ نے بعد میں اتاری ہیں جب اس کو اللہ نے ایبروگیٹ کیا ہے جب اللہ نے میں دوبارہ بولتا ہوں جب اللہ نے ان آیتوں کو دو آیتوں کو ایبروگیٹ کیا ہے تو کتنی آیتیں ڈالی تھیں یہ آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کتنی آیتیں پہلے نبی نے پڑھی تھیں اور کتنی آیتیں بعد میں آئیں جی ایم جے صاحب ابھی جو نے بات کہی اسی پہ یہ جو تو نے اوپر جو دیا ہے اسی میں سے میں تجھے بول رہا ہوں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ بھائی سورہ نجم شروع کی اور پھر آخر میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ نجم ختم کی اور سجدہ کیا تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ پورے سورہ نجم میں اس وقت صرف یہ دو ہی آیتیں تھی آگے پیچھے کی کوئی آیت نہیں میں نے کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ارے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کیا میں نے یہ بات بولی تھی نہیں دیکھو ایم جے تم سنتے نہیں ہو نا تو سنتا ہی نہیں تو خالی بولتا ہی رہتا ہے سننے کی تیرے اندر صفت ہی نہیں ہے جب تو دیکھتا ہے بندہ جواب دے رہا ہے تو تیرے اندر سننے کی صفت ہی ختم ہو جاتی ہے میں نے سن کے تمہیں تمہاری بات کا جواب دیا ہے لیکن تمہارا سنی ہی نہیں ہے میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا ابھی بھی میں اس کے اندر بول رہا تھا اور تم نے مجھے بیچ میں اٹکا دیا برابر بات سنو برابر کوئی برابر نہیں کوئی برابر نہیں دیکھو آپ نے بولتا ہوں نا تو کہ مجھے کسی ریفرنس کے ساتھ بتائیے چین آف نریشن کے ساتھ بتائیے کہ جس وقت یہ والی آیت منسوخ کی گئی تھی تو اس آیت کے بدلے کتنی آیتیں اللہ نے سورہ نجم میں ڈالی سمپل سوال ہے پانچ منٹ لیں یا دس منٹ لیں مجھے اس کا جواب دے دیں سر پلیز مائک آپ کا دیکھ میں ٹاپک پہ ہی بات کر رہا ہوں میری بات کو کاٹنا مت سب سے سوال سنا آپ نے میرا سوال سنا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر والی بات تھی تو میں تجھے بخاری کا ہی حوالہ دیتا ہوں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کے اندر یہ پورا تذکرہ ہے کہ مشرقین نے اللہ کے نبی کے ساتھ سجدہ کیا جی، جی، لیکن جی، یہ بات بھی بتائی ہے کہ والی آیت نازل ہوئی پوری پوری کی دیجیے دکھاؤ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے بالکل یہ واقعہ پورا بیان نہیں کیا یہ دیکھیں سر فتل واری ہے ابن حاجر اسکلانی جنہوں نے بخاری کے اوپر ایکسجیت کیے ہیں جنہوں نے بخاری کے اوپر اپنی ایکسپلینیشن دی ہے فتل باری سی یہ فتل باری یہ آپ دیکھ رہے ہیں فتل باری یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن حاجر اسکلانی کی لکھی ہوئی فتل باری اور شرح شرح صحیح بخاری کی صحیح بخاری کی شرح جو فتل باری کے اندر ہے ابن حاجر اسکلانی لکھ رہے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ مجھے شرح کیا دیں گے جو لکھنے والے ہیں وہ دیتے ہیں ان بن عباس وحیا ان اندل البخاری ان ابن صالح وقد اتم علیہ فی صحیحا حاز کثیرا الا ما بینھا فی امکانی وحیا اندل تبری وبن ابی حاتم وبن منذر اسیکٹرا اسیکٹرا وبن ابی صالح اسیکٹرا و الا تعویل بن عباس حاز یحمل ما جاء ان سید بن جبیر و سیکٹرا سیکٹرا سیکٹرا و تبری و بن منزن بن طریق سیکٹرا سیکٹرا سیکٹرا کالا کر آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیماتی و نجم فلما بلغ آفرائیت اللاتی والعز و منات سلاسا الاخر الکی الشیطان علی لسانی گھا تلک الغرانی کل علا و ان شفاتی ہن لترجہ فقال المشرکین سیکٹرا سیکٹرا سیکٹرا ہمیں فتل باری جو شرح ہے لکھتے ہیں بخاری کے اوپر وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کی اتنی کثیر تعداد کے اندر چینز ہیں اور یہ صحیح ہیں اور یہ جب رسول نے بولا سورہ نجم کی یہ آیت تو شیطان نے یہ بیچ میں ڈال دیا کہ جو یہ مائٹی غرانیک ہیں جن کی شفاعت کی ضرورت ہے یا جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے تو بھائی جان آپ مجھے کیا بخاری دکھا رہے ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہوئی بخاری کی وہ بول رہے ہیں کہ صحیح ہے جناب اب میں بولوں مدے پہ رہ کے بولیے گا ہاں، مدے پہ جب میں نے وہ بات تم سے پیش کی تم نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس میں آیت کب نازل ہوئی کب کب نازل نہیں ہوئی تو جب اب دیکھو یار کتنی زبردست بات ہے یہ دیکھیں ذرا سب لوگ سنیں جس وقت میں ایک بات رکھتا ہوں یہ دوسرے مدے پہ چلے جاتے ہیں بخاری بخاری بخاری بخاری اب میں نے ان کے بخاری بخاری بخاری کی وجہ سے اس بات کو اگنور کر دیا اور میں بخاری اور اس کی شرح کے اوپر آ گیا ہوں اب یہ واپس ہوتے چلے گئے یار اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا تو چینج کیوں کر دیتے ہو سبجیکٹ تم جدھر جا رہے ہو یار میں تمہارے ساتھ وہاں جا رہا ہوں لیکن اب تم نے ادھر کا جواب نہیں اب ادھر ادھر کا یار چھلانگے کیوں مارتے ہو ڈڈو کی طرح کیا بکواس ہو یار تم لوگ اس کا جواب دو اب پہلے پھر جانا ادھر اس کا جواب دو میں اسی کا جواب دے رہا تھا اور اسی بات باری کی شرح کا جواب دو وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں باری ابھی میں نے جو پڑھا ہے تو میں وہی تو تجھے پڑھ کے سنا رہا ہوں ون نجم فلما بلوگا اور سورہ نجم پڑھنا شروع کیا شروع سے شروع کیا فلما بلوگا ہاں، کیا آگے چلے ہاں، یہاں سے پڑھیں یہاں سے پڑھیں ہاں پڑھیں پڑھیں پڑھیں ہاں۔ پڑھیں پڑھیں پڑھیں ون نجم فلما بلوگا افرائیتم ال یہ بلو والا نکال دے اس سے تھوڑا وہ ہو رہا ہے لے تجھے اور زوم کر دیتا ہوں یہ لے پکڑ چل افرائیتم اللات والعزہ ومنات الثالثة الاخرہ برابر فقال ما قبل القشن تلک مشرقرا علی ہل آیتی و اخراج البار وردویہ ان طریقے یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ذرا بتائیے بتائیے بتائیے دنیا کو کیا کہا ہے یہاں پہ اس نے نے فتح کیا بولا یہاں پہ فتھل باری یہ کہہ رہے ہیں اوپر سے میں اس کا اس کا کرتا ہوں تو سب کو سمجھ میں آئے گا اور جب سند بیان کر رہا ہے سند بیان کے بعد یہ بیان کر رہا ہے کتنی سنتیں بیان کی ہیں میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں نا جی پڑھیے سر وهذا يحمل ما جاء عن أبي سعيد بن جبير وقد أخرجه ابن ابن أبي حاتم والتبري وابن منذر من طريق عن شعبه عن أبي بشر عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اب اس کے اندر چین دیکھ سب سے پہلے سب سے زیادہ چین برابر ایک بات اور جب یہ کیا نام ان کا تم نے کس کا نام بتا رہا ہے فتح الباری تو فتح الباری اس کی جو شرح بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو شرح بیان کر اس کے اندر وہ دوسری روایت کو لا رہے تبری وغیرہ کی جی، اس کی سے اور وہ فرما رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی مکہ تھا و نجم فلم ہاں جب مکہ کے اندر تھے اور جب سورہ نجم پڑھنا شروع کیا تو فلم مہا بلو گا یہ تم نے کیوں نہیں اس کی ٹرانسلیشن کی پلیز اس کی ٹرانسلیشن کرو چلو عن ابن عباس وحی عند البخاری عن ابن صالح وقد اعتمد علیہا فی صحیحین هذا کثیرا على ما بين ما بينه في اماکن اماکن ٹرانسلیشن کریں ابن عباس سے اور وہی بخاری کے پاس وہ سند ہے ان ابی صالح اور وہ صالح سے بھی روایت ہے وقد اعتمد اور اس پر اعتماد کیا گیا ہے فی صحیح جو بخاری کے اندر ہے ہادہ کثیر علامہ ہاں، ہاں، صحیح صحیح صحیح اس کے اندر ہا کا مرجع کہاں پڑے گا جی جی کتنی زیادہ روایتیں کتنا کیا کب ہے یہ کیا ہے یہ نہیں نہیں آپ کریں گے سر میں تو کچھ میں تو جانتے کچھ نہیں اس کی ٹرانسلیشن کا جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے وقد اعتمد علیہ فی اور انہوں نے اعتماد کیا اس بات پر جو اس کے اندر صحیح ہے ادا کثیرون اور یہی چیزیں بہت ساری ہے جس پر جس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے امکان کے ساتھ تو یعنی کہ اتنی کثیر تعداد میں یہ والی بیان کی گئی ہے آگے پڑھ لیے سر ہاں۔ ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں اب یہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے ایسا اس میں یہ بتا رہے ہیں ہاں کہ یہ والی حدیث بہت زیادہ تعداد میں بیان کی گئی ہے اور یہ صحیح بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے وغیرہ وغیرہ چلے چلو میرا بھائی آگے چلو اور میرا بھائی تو مجھے خالی اس کا ترجمہ نیچے کھول کے دکھا دے سب کو پتا چلے انگلش یہ یہی ہو رہا ہے یہ یہ اصل میں صحیح ہے نا اس کا مطلب جی سر آپ یہ ہے تو مجھے دوسری دوسری حدیث سے دکھا بخاری بول رہا ہوں کہ بخاری کے حدیث کے اندر صاف الفاظ ہے یہ الفاظ ہے ہی نہیں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ آپ کو ابن حاجر بتا رہے ہیں کہ یہ روایات صحیح ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اس کا غلط ہونا کا امکان ہی کوئی نہیں ہے ہاں، اب میں تجھے بولوں اسی بات پر ابن ہاں۔ حجر جو بول رہے ہیں نا کس کے بارے کس کی شرح لکھ کر بول رہے ہیں سر بخاری کی شرح کیا لکھا ہوا ہوا کیا کیا لکھا لکھا تیری بات بخاری کی شرح شرح کر رہے ہیں نا وہ تو بخاری کے اندر یہ الفاظ ہی نہیں ہے الغرانی کل اولا تو جب وہ شرح کر رہے ہو ہاں بھائی وہ یہی بول رہے کہ بخاری کے اندر جو الفاظ ہے وہی صحیح ہے اس کے علاوہ جو دوسرے الفاظ جو گھسر دیے گئے ہیں والقرآن کل الا کر کے چلے وہ نہیں ہے مجھے یہ مجھے دکھا دے کس جگہ لکھا ہوا کہ صرف بخاری کے الفاظ صحیح ہے یہ ابھی جو آپ نے ابھی جو آپ نے یہ پوری لائن پڑھی ہاں۔ یہ پوری لائن میں بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اس کا غلط ہونا کی تعویل کی ہی نہیں جا سکتی آپ کہاں سے بیٹھے ہوئے وہ کس بات کو صحیح کہہ رہے ہیں بخاری میں جو ہے اسی بات کو بول رہے ہیں نا نہیں سر آپ پڑھیے وہ ایکسپلین کس کو کر رہا ہے بخاری کی شرح کو آگے کیا بتا رہے ہیں آپ کو مجھے بتائیے یہاں پہ انہوں نے کس جگہ پہ بولا ہے کہ یہ غلط روایت ہے ارے بھائی مجھے یہ پہلے بتا دے کہ صحیح ہی کے اندر جو ہاکا مرجا ہے وہ کہاں مجھے بتائیے کہ یہ کس جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہا کہ وہ بات صحیح ہے وہ کہاں پہ ایم جے پورا پورا کا پورا پڑھ لو اور مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ اس نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ارے بھائی انہوں نے نیچے واقعہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نکلتی ہے وقت اخراجہ بھی نہیں جو نیچے ہے نا اس سے پتا چلتا ہے وطیبری وغیرہ کا جو ہے نا اس سے لیکن اوپر کی جو بات ہے کہ ہادہ کثیر ارے بھائی بتاؤ نا کہاں کہہ رہا ہے کہ غلط ہے پڑھو ایک منٹ ہاں پڑھو صاحب وہی تو میں بتا رہا ہوں چین سب اس کو منع کر رہی ہے نا وہی بتا رہا ہوں نیچے آنا بھائی نہیں کر رہی ہے یہ دیکھو کتنی ہے وہ کہہ رہے کہ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے اتنی کثیر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ارے تو چھوڑ کے تو جا رہا ہے لا ایسی ہے لکھا نہیں لا یہ جو میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں سر میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو آسانی میں آپ کو آسانی میں آپ کو آسانی آ سکتی نا آسانی دیتا ہوں آپ کو سر دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے بیٹھا ہوں کس کے لیے بیٹھا ہوں میں آپ کی آسانی کے لیے بیٹھا ہوں میں آپ کو آسانیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں یہ جناب آپ کے پاس آگے ابن تیمیہ جو کہ فت الباری سے بھی پہلے ہیں رائٹ فت الباری سے پہلے ہیں نا ابن تیمیہ مجھے نہیں معلوم میں نہیں تھا اس ٹائم ہوتا تو پوچھ لیتا ہاں۔ سر لیکن آپ کو ہسٹری میں تو پتا ہوگا کہ کب معلوم ہی نہیں کہ کیا بلا ہے وہ یار یار کیوں غصہ کرتے ہو میرے پیارے بچے کیوں غصہ کرتے ہو اچھا یہ ابن تیمیہ کیا فرما رہے ہیں تجھ پہ جواب ہی نہیں لیتا ہے چل آگے بولو پھر بولے گا کہ دیکھو کسی مسلمان کو جواب دیتا یار کیوں غصہ کرتے ہو بھائی کیوں غصہ کرتے ہو غصہ نہیں کرتے سر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ ذرا یہ بولے نا بی بخلاف غیر الانبیاء ذرا پڑھیے یہاں سے ذرا کیا لکھا ہوا ہے قتل بن بن اتفاق فقائی کیا مطلب ہے سر وہ ٹاپک سے باہر چلا گیا کوئی بات نہیں یہی سے چلے گا ٹاپک سے باہر چلا گیا ارے بھائی یہ یہی پہ بتائے گا یہ اوکے لیٹ می ریڈ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹاپک کا ہے اس پیراگراف میں آگے بتایا گیا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ باقی کوئی بھی انفیلیبل نہیں ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے اور جو کوئی چاہے پروفٹ کا دوست بھی کیوں نہ ہو قریب ترین بھی کیوں نہ ہو وہ بھی معصوم نہیں ہوتا اس وجہ سے کوئی بھی اگر پروفٹس کو کچھ غلط کہے تو بلا اتفاق بتفاق ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق ہے اگریمنٹ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ سب کے سب اسکالرز اگری کرتے ہیں اس چیز کے لیے اس کے بعد آگے بڑھے سر ایم جے آپ بتانا نہیں چاہ رہے تھے یہ بات کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے اسی پیراگراف میں آگے پڑھیں وہ من سب خیر ہوں آگے پڑھتے ہیں جی سر آگے پڑھیں لم یقتل ہاں وہ ہاضا بتائے پڑھیے سر میں تو پڑھوں گا پڑھنے تم دو گے نہیں جواب دو گے نہیں تو تم ہی پڑھو پڑھیں نا سر پڑھیں آپ ہی پڑھیں گے کیونکہ دیکھیں بھائی آپ پڑھنا نہیں آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے کر دی کیونکہ اس کے بعد ہی وہ شیطانی آیتوں کا بتائے گا پہلے کہے گا ہاں۔ کہ پروفٹس یہ ابھی بتائے گا اسی پیراگراف میں پڑھیے سر چلو تم پڑھتے جاؤ واحد ہل پڑھیں گے سر طبیعت الانبیائی ہی التی یحصل بها مقصود نبوہ و رسالہ فإن النبی هو المنبع عن عن الله والرسول هو هو الذي ارسله چلنا ہو گیا آگے اس طرف لا پیچھے خطن بالاتفاق المسلمین ولیکن حل پھر آگے کرنا تو پڑیں گے یس درو ما یس تدرو یس درو ما یس تدرکو اللہ فین سخو ما یلقا ما یلقا شیطان ویحکم اللہ آیاتی هذا فيه قولان والمعصور عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من متأخرين تعنوا فيما ينقل من من زيادة من الزيادة في سورة النجم في قوله تلك الغرانيك الأولى وإن الشفاعة لترجى وقالوا إن هذا لم يثبت ومن علم أنه ثبتا قال هذا القاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال وأراد على هذا التقدير أيضا فقالوا في قوله إلا إذا اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ٹرانسلیشن بھی کر دیں تو ٹائم سر کر دیں نا بھائی تجھے اچھی آتی ہے میرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات لکھی گئی ہے اس میں دو ڈفرنٹ اوپینئنس ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہ سورہ نجم میں یہ اسٹیٹمنٹ شاید ہوئی تھی جو غرانی کے بارے میں ہے کہ یہ ایک سچا فیکٹ ہے اور یہ ایک ایکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں ان کی ہیئرنگ میں بات ڈال دی اچھا لوگوں کے دلوں میں لیکن محمد نے نہیں کہا شیطان نے لوگوں کو سنا دیا اینڈ دا میسنجر آف اللہ دے سیٹ دیٹ کہ یہ جو تھی نا یہ ڈگری تھی اللہ کی اس چیز کے لیے لیکن اگلے پیراگراف میں وہ کیا بولتے ہیں جی سر اگلا پیراگراف پڑھیے گا سر جی میرے بھائی پڑھے ذرا سلف کیا بولتے ہیں سر لا يمكن القدر جی سر سیلف لوگ کیا بولتے ہیں وہ پوری آیت ہے اس کے بعد لیکن سلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کاپی کیا گیا ہے کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے اور اس کو ہم بدل ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ قرآن کے ذریعے پروو ہے کہ نبی آگے وہ قرآن کی وہی آیت جو میں ابھی پڑھوا رہا تھا آپ کو ٹھیک ہے یہ والی وہی آیت ہے کہ اللہ شیطان ڈال دیتا ہے اور اللہ منسوخ کر دیتا ہے جی سر کا شیطان فتن جی سر آگے پڑھیے جی سر اب سر مجھے یہ بتائیے آپ کے جو سلف سالے ہیں جو کہ سچے لوگ ہیں جو کہ ارلی کے لوگ ہیں سلف ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ اگریمنٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے سر آپ کون ہیں یار کہیں سے مجھے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ آ رہا ہے جلیبی بھائی ذرا آپ کی طرف سے پنکھے کا شور آ رہا ہے تھینک یو سر آپ کے سلف تو ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کر رہے ہیں آپ کیا کریں کس بات پہ یہی کہ یہ ایسے ہی محمد نے منہ سے بولا ابھی آپ نے پڑھا کہ ایک قوم ہے جو کہتی ہے کہ محمد نے منہ سے نہیں کہا بلکہ لوگوں نے صرف سنا ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی یہ بات کے لوگ ہیں لیکن سلف کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نقلن کیا گیا ہے اور یہ ایسے ہی ہوا ہے کیونکہ قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے جی سر وہ اوپر والا پیراگراف کا آخری والا کھول جی سر یہ آخری والا بھی آپ کو پڑھایا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس بس بس بس ہاں۔ یہ سن رہا ہوں میں ایم جے تم نے ابھی سارا پڑھا تھا ہاں، میں تم کو وہی دکھا رہا ہوں میں تم کو وہی دکھا رہا ہوں جو بولنا چاہتے ہو وہ بولو ہاں وہی کھول کے دکھا نا میں تجھے دکھا رہا ہوں نا تو نے مجھے دکھایا نا کھول کے تیرے پاس بولنا چاہتے ہو وہ بولو پلیز تو نہیں کر سکتا تو کھول کے دکھا تو میں تجھے دکھا رہا ہوں نا کیا کہہ رہے ہو پہلے اپنا مدعا بیان نا اس کے بعد والا کھول یہ تیسری لائن جو اوپر ہے نیچے سے بول رہا ہوں بتاؤ تم کہتے کیا ہو پھر میں وہاں جاتا ہوں نا بھائی کیا کہتے ہو ارے صرف اسکرین کو ہٹانا ہے ڈائے یا بائے یعنی سلف کے بعد کچھ لکھا ہے تو ڈائے کی طرف جاؤ نہیں لکھا ہے تو اس طرف جاؤ کہاں پہ لکھے پڑھا نہیں ہے تم نے ہاں۔ سارا والمعثور عن السلف يوافق القرآن بذلك اور معصور کا مطلب ہوتا ہے یہ چلا رہا ہے سلف کی طرف سے اور موافقت کر کے قرآن کے اوپر اسی بات کی تو معصور کے اندر سلف کے اندر امام بخاری آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بھائی جان سلف کے اندر امام بخاری آتے ہیں نہیں آتے ہیں I don't bloody care right now what I care is what I care is ملتی ہے نا یار کیا بکواس ہے یار یہ بندہ سیریسلی اسپیکنگ اپنے منہ سے پڑھ رہا ہے اپنے منہ سے پڑھنے کے بعد اب یہ اپنی مرضی کی حجت لے کے آ رہا ہے اس کو میں نے سارا کچھ دکھایا ہے اب اس نے پڑھا بھی ہے پھر بھی یہ رونا رنڈی رونا رنڈی رونا رنڈی رونا رنڈی رونا بھائی اتنی زیادہ طریقے سے یہ بتایا گیا ہے ابن اسحاق اپنی سب سے پہلی سیرا کے اندر بھی لکھتا ہے پچاس سے زیادہ چینز کے ساتھ یہ والی روایت موجود ہے مجھے ابھی یہ بتاؤ یہاں پہ کیا لکھا ہے اپنی حجت پریزنٹ نہیں کرو میرے کو لانا پریشان ہوں میں بھی پریشان ہے اس میں سے بیٹھے سب پریشان ہیں مجھے ابھی اس کے بتاؤ کہ یہ جو تم نے اتنا پڑھا ہے 10 منٹ ویسٹ کیا ہے سب لوگوں نے سنا یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب صحیح روایت ملتی ہے تو دوسری روایتیں ہٹ جاتی ہے حکم سے صحیح روایت اگر ملتی ہے صحیح روایت اگر میں تمہیں دکھا دوں کب سے تو بول رہا ہوں بخاری کی روایت نکال بخاری کی روایت کی روایت نہیں ہے میرے پاس میں نے نہیں دکھانی بخاری بخاری کے علاوہ کوئی اور حدیث کی کتاب نہیں ہے نہیں میں تجھے پوچھ بخاری کے علاوہ کوئی اور حدیث کی کتاب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے نہیں لکھا وہ جلیبیا بنا رہا ہے آدم میرا جواب نہیں لے رہا ہے ارے بھائی بات سنو بخاری اچھا سنو ایم جے میرے بھائی آدم ایک سیکنڈ یار بکواس نہیں میرے ساتھ گیم نہیں میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تمیز سے بات کر رہا ہوں میں تم سے اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج لہٰذا اگر یہ جین یپا ڈالو گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں بہت گرم مزاج طبیعت کا مالک ہوں میں تم سے اچھے طریقے سے اس لیے آج بات کر رہا ہوں کہ تم تمیز سے بات کر لو تاکہ تمہیں حجت مل جائے اوکے بخاری جو ہے اس میں اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ نہیں مانو گے رائٹ مجھے بتا دو جاب چاہیے نا میں تجھے جاب کے لیے میں نے کیا پوچھا ہے جو میں نے پوچھا ہے مجھے وہ بتاؤ یار پہلے مجھے وہ بتاؤ نا یار ادھر کیوں جا رہا ہے ارے وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے میں وہی کہہ رہا ہوں بھائی کہ تجھے میں بول رہا ہوں نا کہ اس میں یہ روایت مل گئی تو نکال پھر یہ دوسری بات ہے دوسرا اگر بخاری میں روایت نہیں ہوگی کوئی تو تم اس روایت کو نہیں مانو گے کریکٹ کون سی روایت نہیں ہوگی تو یہ والی روایت نہیں کوئی سی بھی کوئی سی بھی اگر بخاری میں کوئی سی بھی روایت نہ ہو تو تم نہیں مانو گے ہاں، آدم ٹاپک سے اب ایک کنجر کے کچھ لگتے حرام کے پلے جو سمپل سوال ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو یار تم لوگ کیوں غصہ دلاتے ہو تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں پیار سے کر لو یار تمہیں سمپل سوال کیا ہے اگر کوئی روایت بخاری میں نہ ملے کسی اور کتابوں میں آپ کو صحیح روایت ملے آپ مانو گے یا نہیں مانو گے پلیز جواب دو بھائی تیرا ہی قاعدہ ہے ٹاپک سے نہیں ہٹنا ہے اور نہیں ہٹ رہا رہا ہوں ہوں تم سے پوچھ اوقات پہ آ گیا گالی پہ آ گیا نا تو ہارنا آیا اس لیے اوقات پہ آ گیا دیکھیں بھائی لوگوں میں ان سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا اور اصل میں حجت ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو جاتا ہے بخاری بخاری کھیل رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ بخاری کے علاوہ روایتوں کو مانیں گے اگر صحیح ہوگی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرے پاس ایک نہیں کئی صحیح روایتیں ہیں بخاری نے اگر کوئی چیز کوٹ نہیں کی تو اٹ ڈز ناٹ مینس کہ وہ ہے ہی نہیں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری کو کسی نے بتایا نہ ہو بخاری انٹرنیٹ کی دنیا میں نہیں تھا وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا اس کی سمپل اگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں بخاری آپ کو کلمہ شہادت نہیں دیتا صحیح مسلم میں دیر آر سو مینی احادیث بکس جہاں پہ رجال الصحیح کے ساتھ صحیح حدیثیں لکھی ہوئی ہیں میرا سمپل سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو صحیح چین کے ساتھ ایک روایت دکھا دوں مانو گے کہ نہیں اس کا جواب نہیں دینا انہوں نے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جب تک اس قسم کی گیم نہیں ڈالیں گے یہ پھنسے رہیں گے یار میرے پاس پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہرگز مسلم نہیں ہے میرا بیک سٹیج کیوں فل کر کے بیٹھے ہوئے ہو کتنی دفعہ بولوں میں بلاک کر دوں گا پھر آپ آپ لوگ رو گے یار کیوں کیوں ایسی حرکت بولتے ہو یہ لیں جی میں اب آپ کو ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آپ کے پاس صحیح روایت ہے اور یہ رجال اس کے صحیح ہیں ہمارے پاس ایڈم بھائی کا فین بیٹھا ہے مجھے نہیں چاہیے سر ابھی اس وقت میں نے بولا ہے حق صاحب ہمارے پاس آئے ہیں جناب حق صاحب کیا حال ہے آپ آپ کے بڑے مست ہیں سنائیں سر بہترین ہے سر جناب حق صاحب یہ آپ کے پاس ایک صحیح روایت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے سر صحیح روایت تو پیچھے والی بھی آپ نے بتائی تھی صحیح بات نہیں سر آپ نے جواب نہیں دیا سر انہوں نے میرا جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا کہ اگر بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے سن لیں آپ بھی سن لیں آپ بھی سن لیں اگر بخاری میں کوئی صحیح اگر بخاری نے کوئی روایت کوٹ ایک تو ناک سے مائکرو فون کو پیچھے لے کے جائیں پلیز سر تاکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے تھوڑی سی ناک سے مائکرو فون کو پیچھے لے کے جائیں آپ کی سانسیں نہیں آئیں آپ کے پاس تو بڑی تمیز ہے یار جی سر ابھی ہم دیکھ رہے تھے سارا آپ کے بھائی کیسے بات کر رہے تھے اور میں کیسے بات کر رہا تھا جب کوئی مجھ سے پیار سے بات کرے گا میں اسے پیار سے بات کروں گا بدتمیزی کرو گے میرے سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں اچھا ونس اگین واپس آتے ہیں سر میں نے جی، سوال ان سے یہی کیا تھا وہی سوال آپ سے کرتا ہوں اگر کوئی روایت بخاری نے نہیں دی آپ نہیں مانیں گے ایک صلاح دیتا ہوں میں آپ کو اگر سر سمپل سوال ہے پہلے اس کا جواب دیں سر پہلے اس کا جواب دیں یہی بات آپ کے ایم جے نے نہیں جواب دیا آپ بھی نہیں دیں گے کیوں نہیں دے رہے میں نے کہا اگر کوئی روایت بخاری نے کوٹ نہیں کی تو آپ نہیں مانیں گے چاہے صحیح روایت ہوگی اوکے روایت ہوگی یہ کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا پڑھیے آپ پڑھیں نہیں نہیں سر آپ پڑھیں گے نہیں نہیں آپ پڑھ کے سنائیں گے نا تو ہمیں بڑا مزہ آتا اگر عامر حق سے ڈیبیٹ کر لیں گے نا تو میں آپ کی طرح مرتد ہو جاؤں گا عامر حق آپ کا باپ ہوگا وہ میرے پاس آ سکتا ہے جیسے آپ آئے نہیں نہیں ایک منٹ میں مارنے میں فخر ہے گرگٹ <laughs> یار تو تب سے گرگٹ کو پکڑ کے رکھا چھوڑ دے جاننا چاہتا ہوں نا کیونکہ جن کا آپ نام لے رہے ہو نے جن کا آپ نام لے رہے ہو تو ہاں۔ گرگٹ مارنے میں فخر ہے آپ کو بھی فخر ہے ابھی میں نے سمپل جو سوال کیا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب سامنے دکھا دیا اور آپ کو میں نے صحیح حدیث سامنے رکھ دی ہے سر پہلے اس کے اوپر بتائیے مجھے آپ چلو ٹھیک ہے گیٹ لوسٹ ہو جائے پتا لگ گیا لے جی ہمیں پتا لگ گیا یہ لوگ چڈو مڈو ہے اپنے منہ سے کہہ دیا چڈو مڈو ہے یہ نہیں ہم سے ڈبیٹ کر سکتا ساحل صاحب ویلکم ہے سواگت ہے آپ کا سر دیکھ لیں سر <laughs> بہت شکریہ خود ہی آگے چٹو مٹو کہہ رہے ہیں یار اب ہم کیا کریں اچھا وہ جو ایم جے بھائی تھے کیا ہوا وہ کہاں چلے گئے اچھا ڈسکشن چل رہا تھا ایم جے بھائی وہی بدتمیزیوں پہ آ جاتے ہیں نا پھر وہ بار بار آپ کو پتا ہے ان کا ایونچول یہی ہوتا ہے ابھی وہ چلے گئے ہیں دیکھتے ہیں اگر دوبارہ واپس آنا پسند کریں ابن تیمیہ نے اتنا صاف صاف کہہ دیا سارے سلف جو اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں تو اب وہ بخاری بخاری کی رٹ لگائے حالانکہ ان کو بخاری نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو بولنا چاہیے تھا ٹھیک ہے حدیث بتانا ہے تو صحیح صنعت والی بتاؤ بخاری کی سرد کیوں لگایا انہوں نے سر کہ بخاری بخاری بخاری نے نے اس اس کو کو کوٹ نہیں کیا اٹ ڈز ناٹ مین غلط کہا ہے ہاں، میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن میں نہیں ملے گا نماز آپ کو بخاری میں ڈسکرپشن میں نہیں ملے گی صرف اس میں آپ کو رفائل دین ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ باندھنا چھوڑ دو گے یہ کون سا طریقہ ہے مطلب اپنے مطلب کی لینا ہے اور جہاں ہم پھنس رہے ہیں جہاں پہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے اور اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے یہی تو بات ہے ان لوگوں کی ہم اور کیا کر سکتے ہیں ساحل بھائی اور یہی تو بات یہ امام ابن تیمیہ اور یہ سب جتنے لوگ جو بول رہے ہیں سلف اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں یہ سب پاگل ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں یہ چیز لکھی نہیں ہے سر جی ابن حاضر اسکلانی نے لکھا ہے اس کو اتنے لوگوں نے لکھا ہے ہاں۔ میں نے کہا اتنی چینز ہیں ابن تیمیہ ابھی آگے مزید بتاتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ چینز ہیں کہ اگر یہ نان مسلم کی طرف سے ہوتا تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ اتنی چینز کے ساتھ یہ آ جاتا اور اگر یہ مسلمانوں کی طرف سے ہے تو اتنے زیادہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے وہ دونوں طریقوں سے بتاتا ہے کہتا ہے اتنے زیادہ مسلمان بھی جھوٹ نہیں بول سکتے <laughs> اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کھانا کھا رہا تھا اور میرے کو کمنٹس پہ بہت مزہ آ رہا تھا دیکھنے کے لیے اور اس در میں تھوڑا مزاق مستی بھی کر رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایڈم ابھی نکالے گا گالی ابھی نکالے گا ابھی نکالے گا ابھی نکالے گا اب ختم اب ختم بولا یار یہ تو پرو بن گیا ایڈم تو ابھی پورا نیوز نیوز چینل پہ جانے کے لیے ایک دم ریڈی ہے ایڈم اپنا ختم ابھی میں تو بھائی کو چاہ رہا تھا کہ اچھے طریقے سے تمیز طریقے سے بات ہو جائے حالانکہ بدتمیزی کر رہا تھا وہ لیکن میں چاہ رہا تھا طریقے سے تمیز طریقے سے بات ہو جائے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں تھا کیونکہ پتا تھا اس کے پاس حجتیں اب ختم ہو گئی ہیں تو وہ چاہتا ہی نہیں تھا ایڈم بھائی کا فین میں آپ کو بلاک کر دوں گا آخری دفعہ آپ کو کک آؤٹ کر رہا ہوں نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بلاک کر دوں گا please do not join yet Ankit Rao ji please do not join میں اب بلاک کرنا شروع کر دوں گا پلیز ایسا نہ کریں پھر جب نان مومنوں کے لیے اسٹریم اوپن ہوگی تو آپ لوگ جوائن نہیں کر سکیں گے پلیز پلیز ڈینور جانسن نے اچھا، آج ہمیں ہاں میں میں وہ دیکھ رہا تھا میں نے ڈینور بھائی کو میسج بھی بھیجا شاید پتا نہیں وہ دیکھے یا نہیں دیکھے ہوش میں ہے میں یہی بولنے لگا ہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں سٹار لگا رہا تھا دوسرا بھائی ڈینور جانسن بھائی نے بہت زیادہ سپر چیٹس دیے ہیں ڈینور جانسن نے 5 ڈالر کا سپر چیٹ دیا thank you all guys Chulbul سائن and everyone else for your kind words اچھا جی ڈینور صاحب نے آج کمال کر دیے دیکھیں ایک اور 10 ڈالر دیا انہوں نے ڈینور بھائی بہت بہت شکریہ ڈینور بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھ لیں ایک انہوں نے اور 10 ڈینور بھائی کو میں نے بولا ہے ایڈم ڈینور بھائی کو میں نے کمنٹ میں پوچھا اگر برانڈ نہیں بتاؤ گے تو میں اپنا پھر چینل بند کر رہا ہوں میں سٹریم نہیں کروں گا بتائیں بتایا نہیں انہوں نے ابھی تک میں جیسے ہی سٹارز میں گیا ہوں کیونکہ میں تو ڈیبیٹ کرتا سامنے پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ نہیں رہا تھا تو ڈینور بھائی یہ دیکھیں ون ٹین ڈالر ڈینور بھائی کی طرف سے ٹو ٹین ڈالر تھری پتے پہ پتے ڈالے بھائی ڈینور بھائی نے فائیو سکس واو ڈینور بھائی سکس اینڈ او تاڑی خیر ہو جائے سیون سیون ٹائمز ڈینور بھائی نے اور یہ فور ڈالر کا سکس سیون ایٹ اچھا جی یہ نائن فائیو ڈالر کا ایک آ گیا ٹین فائیو ڈالر کا آ گیا پھر ایک اور فائیو ڈالر کا آ گیا سر تھینک یو سر بہت بہت شکریہ ڈینور بھائی جان کمال کر دیا سر آپ نے ایک اور فائیو ڈالر کا آیا ایک اور فائیو ڈالر کا آیا ڈینور صاحب کی طرف سے ڈینور بھائی کیا چاہتے ہیں ڈینور بھائی کیا کر رہے ہیں آپ سر ڈینور بھائی نے ایک اور ٹین ڈالر کا نظر آیا مجھے اسٹار لگا ہوا ہے ایک اور ٹین ڈالر کا آیا نظر ڈینور بھائی کی طرف سے ایک فائیو ڈالر کا آیا ہے ایک اور سپر سٹیکر فائیو ڈالر کا میں اسٹار سر میں ڈینور بھائی آپ کے اسٹار ہٹا ہٹا کے تھک گیا ہوں یار اتنے اتنے زیادہ آپ نے اوپر نیچے ڈینور بھائی کمال کر دیا سر ڈینور بھائی کو سلوٹ ہے سر بے شک سر بہت بہت شکریہ ڈینور بھائی آپ نے آج سپر چیٹ کے سپر چیٹ پھینک پھینک بارش کر دی بارش یس سپر چیٹ کی بارش کر دی ہے اچھا مجھے کیسا کیسا لگ رہا تھا معلوم ہے آئٹم ہاں رجم کر دیا پتھر پھینک پھینک کے ایڈم مجھے کیسا لگ رہا تھا پتا ہے مجھے ایک ایک دوسری جگہ کی یاد آ گئی تھی جس طریقے سے ڈینور بھائی پتے پھینک رہے تھے اور ایک اور ایک چیز لگ رہی تھی جیسے تم ایک کوال ہو اور ایک اچھا۔ لائیو ایونٹ چالو ہے ٹھیک ہے ارے کوال ہو ہم لوگ پیچھے جو ہے ڈھول لے کے بیٹھے ہیں اور تالی بازنے والے ہی بیٹھے ہیں اور ڈینور بھائی ایک دم ایڈم کی بات پہ اتنا خوش ہے کہ نہیں نہیں بہت بہت شکریہ دھنور بھائی کا دھنور بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ہمارے پاس سنیل صاحب ہیں انہوں نے فائیو ڈالر کا سپر اسٹیکر دیا سنیل صاحب بہت بہت شکریہ روی کمار نے سکسٹی روپیز دیے ہیں بہت بہت شکریہ سر ڈیو جی نے ایرم بھائی please take Indian citizenship love you bro sir بالکل سر بہت بہت شکریہ سر ایٹ جی صاحب نے فور فورٹی نائن کا سپر اسٹیکر دیتے ہوئے کہا ایرم بھائی please keep taking breaks and doing recreational activities else these jalebis by might impact your health over time بالکل درست کہا سر آپ نے بالکل درست کہا لڑ لڑ کے بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے لیکن ان کو سر سر دیوار میں مارنے کو دل کرتا ہے بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اب وہی نا وہ ایک اپنی مرضی سے ایک چیز کے اوپر وہ بیٹھ جائیں گے اچھا جی مست صاحب آئے ہیں انہوں نے ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا سر بہت بہت شکریہ ورن صاحب آئے ہیں سر یہ آپ پڑھ لیں گے ساحل بھائی سینی کہہ رہے بھائی میری جی ایف اور اس کے چار دوستوں نے دین کو لات مار دی ہے بس ایسے ہی کام جاری رکھنا ہم انسان بنا دیں گے اور ہمارے پاس پی ایل فائیو آیا ہے اشوین صاحب کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور میری بہت بڑی فین گرائی انہوں نے فورٹی روپیز دیتے ہوئے purple you you will all purple Adam Adam sir بہت بہت بہت بہت شکریہ شکریہ جی جی سپر مین سر ابھی جب گردن کاٹنے کے لیے ڈھونڈا جائے گا نا تو ڈینور جی کو بھی ڈھونڈا جائے گا ارے نہیں یار بھائی صحیح بول رہا ہوں میں یہ ایمان والے نظروں میں چڑھ چکے ہوں گے اب تک ارے باپ رے ایسا نہیں کہیں سر ابلیس جی بھی آ گئے ہیں جنہوں نے محمد صاحب کو آیتیں دی تھیں وہ کہتے ہیں جی اللہ پروفٹ کے لیے یہ کیا ہے سر اللہ پروفٹ کے لیے بڑے بہانے باز بنتے تھے ارے یہ لے سر ایک ہندی چہرہ ہے یہ آپ لے لیجئے سر سریندر رنگا یعنی جی کہہ رہے ہیں یہ یعنی آپ پڑھیے پڑھیے گالی پہ پڑھیے اپنی بہن بیٹی کو اسلامی جہاد حضرت یافور بالکل صحیح نے اور ہمیں دور رہنا چاہیے ہماری بیٹیوں بہنوں کو دور رہنا چاہیے ان جہادیوں سے میں ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتا ہوں ان سے میرا دین ہے ہی ایسا نہ مانو تو سرطن سے جدا اگر مانو نہیں تو وہی وہی کا پارٹ جدا ایرم بھائی امپوسٹر فلم کا لنک دے دو یار A R T R of O F of I M P O S T U R E F I L M dot com sir multiple times دیا ہے یہ ڈینور کا ایک اور سپر سٹیکر پڑا ہوا تھا یہاں پہ ٹین کا میں ستاروں میں سے دیکھ رہا تھا سیکنگ آنسر ایرم بھائی how are you now doing better comedy nights بہت اچھا اچھا سیریز ہے sir thank you so very much seeking answers کہ آپ کو کامیڈی نائٹ سیریز اچھا لگ رہا ہے پرم صاحب نے پی ایل این ٹین کا دیا ہے لیبنیز کو جن لیبنیز نہیں ہوگا لیس کو جنت میں انہیں ملیں گی یہ غالب بھائی اتنا کیوں اچھل پڑے لیسبینز کا نام سن کے سر غالب بھائی غلط کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی یہ غلط پڑھ کیوں رہے تھے میں تو بولی مارنے والا تھا <laughs> لیسبین جنت میں نہیں ہوں گے سر اور پیٹ بورڈ کہتے ہیں keep up the great work for saving humanity thank you so very much sir Adam بھائی ایڈم بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا جیسے جو بندہ یہاں دارو نہیں پیتا اوپر جا کے دارو پینے لگ جائے گا تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا ہو سکتا ہے نا کہ جو یہاں لیسبین نہیں وہ جا کے اوپر خواہش ہو جائے اس کی تو سر اوپر جا کے تو اللہ میاں خود دارو پلائیں گے نا اپنے ہاتھوں سے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے شرابن طہورا جی سر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو سر وہ اوپر جا کے پینے لگ نہیں جائے گا اوپر جا کے اللہ خود پلائیں گے سر ہمارے پاس رسکی جٹ جی نے 49 ڈالر کا سپر چیٹ دیا ہے ون سینٹ کم 50 سر بہت بہت دھنیہ واد سلیوٹ ہے سر آپ کو اور اب باقی سپر چیٹ تھوڑا سا بعد میں لیتے ہیں پڑے ہوئے ہیں مومن مومن کو لے لو اب مومن کو لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہم نے ادھر ادھر لگا لیا ہاں کیڑی صاحب جڑے ہیں کیڑی صاحب آپ مومن ہیں کیڑی ایکس سہیب جی کیری جی، سہیب کیا مومن ابھی تک بے شک بہترین ایم ڈی جی، صاحب آپ مومن ہیں سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر اوکے جی ایڈم بھائی کا فین میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بین کر دوں گا آپ نہیں برے اب آپ کو میں نے بین کر دیا فالو اسلام جی آپ مومن ہیں ہوں ہوں مومن ہے اچھا ہلو جی ایم ڈی صاحب ایک سیکنڈ سر یہ دیکھ لیں یہ مومن ہے سر آپ زن یہ مومن تو نہیں ہو سکتا جی جن جی آپ مومن ہیں ارے فالو اسلام کو میوٹ کرو نا یار اوکے فالو اسلام اگر آپ اپنا فیڈ بیک ختم نہیں کریں گے تو پھر مجھے جو ہے نا آپ کو نکالنا پڑ جائے گا سر اچھا بھائی ہاں نہیں وہ فیڈ بیک ختم کرنا ہے نا انہوں نے اپنا اچھا جی غزل کا رضا ہلو سر بھائی اکیلے آنا ہے پوری فیملی کو لے کے نہیں آنا ہے ساتھ میں بات کرنے کے لیے غزل خان صاحب آپ آپ جو کر رہے تھے کہ نبی کی کوئی بھی گستاخی کرتا ہے اس کا قتل کرنا اس پہ بات کرنا یار آپ مومن ہیں غزل صاحب ایک سیکنڈ قتل کرنے والے سے بھی بات کرتے ہیں آپ آپ مومن ہیں سر غزل خان جی آپ مومن ہیں جی جی قتل کرنے والے تو مومن ہیں میں تو مومن ہم سے پہلے بھی آپ مومن ہیں نا سر ہاں چلے سر آپ بتائیے سر قتل آپ نے کرنا سر دو منٹ میں آپ آپ آپ کی کی بات بات بات سنا کرتا ہوں نا ایک نہیں نہیں ملک قتل لیتے ہیں سر جی آپ نے قتل کرنا ہے کیوں قتل کرنا ہے یہ بتائیے گا اگر کوئی نبی سر گستاخی کسے کہتے ہیں میں نے ابھی ابھی آپ کو پڑھ پڑھ کے دکھایا کہ محمد کو شیطان نے آ کے آیتیں بولی اور محمد نے ان غیر اللہ کو سجدہ کیا تو یہ گستاخی کہاں سے ہے یہ جو سٹینک ورس آپ کہہ رہے ہیں یہ جو سلمان رشدی نے لکھی اس کی بات کر رہی سل... سلمان رشدی کو چھوڑے اس کو آپ کا خدا بھی بہت زیادہ علماء نے اس کے خلاف بھی بہت زیادہ بیان دے چکے ہیں سلمان رشدی کو چھوڑے سلمان رشدی کی بات نہیں کر رہا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہے اور اس کو کہا ہوا ہے کہ صحیح رجال کے ساتھ ہے یعنی کہ صحیح چین کے ساتھ ہے اور یہاں پہ لکھا جی۔ ہوا ہے کہ تل کل قرانی کر الا شفات من ترجی اور کالا اور یہ جو ہے نا مشرقین نے اور محمد نے سجدہ کیا سر مجھے بتائیے کہ محمد اتنا بڑا مشرق ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں دو منٹ کیا کہہ رہے ہیں مطلب دو منٹ تین منٹ لے لیں سر پاکستان سے آپ جی۔ دوبارہ مطلب انٹرنیٹ جی تو آپ کا صحیح چل نہیں رہا سنائی آپ کو دے نہیں رہا کانوں میں آپ نے توتیاں ماری ہوئی ہیں قتل آپ نے امب کرنا ہے یہاں پہ ہمارا <laughs> یار کما یار قتل کرنے آیا ہے انٹرنیٹ ان کا چلتا نہیں چاقو اٹھاتے اٹھاتے گا نہیں چاقو اٹھا کے ذرا ایک منٹ رکنا اوکے جی باقی لوگوں سے تو محمد شریف ہوا کہ نہ ہوا جو بھی آپ کر رہے تھے ہاں جی کیڑی صاحب محمد مشرق ہوا کہ نہیں ہوا جب اس نے غرانیک کو ایڈ کر دیا اللہ کے ساتھ جی۔ تو پھر محمد مشرق ہوا کہ نہیں ہوا شیطان سے آئیتے لے کے چلوا رہا کہ نہیں چلوا رہا محمد ارے کیڑی صاحب کیا کر رہے ہیں مطلب جو آپ سنا رہے ہیں ہاں کیا میرا مطلب میری آواز نہیں صحیح آ رہی میری آواز نہیں صحیح آ رہی ہاں، بولو نا اب اب بولو کیا کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہی سنا رہے ہیں آپ جی سنار یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے نہیں میری مجھے عربی نہیں آتی رجال الصحیح جو اس کی چین ہے وہ بالکل صحیح ہے ایک بار پھر سے بولا ڈب صحيح صحيح <laughs> میرے میرے میرے خیال سے محدثوں نے بھی اتنی شدت سے لکھا ہوگا میں سکھ سے کنورٹ ہوں سکھ مذہب سے کنورٹ ہوں مجھے کبھی ہاں؟ نہیں آتی بس اب بتا رہا ہوں نا اس کا مطلب ہے کہ جو چین ہے وہ بالکل صحیح ہے جی پھر اس حساب سے محمد کون ہوئے مشرق اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ نے تو نہیں نہ بھیجی شیطان نے بھیجی پہلی بات تو محمد نے شیطان کی بات سن کے محمد نے شیطان کی بات سن کے ان بتوں کے آگے سجدہ کر دیا نا تو مشرق کو پتا ہوتا شیطان نے بھیجی ہے تو وہ نہ سنتے ان کو یہ تھا کہ اللہ نے بھیجی یار مجھے بتائیے کیسے پتا لگے گا محمد کو کہ اس کو اپنے اللہ کا اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان نے کہہ دیا اس نے مان لی بھی لیا یار کتنا اللہ خود تو آتا نہیں تھا اللہ تو خود آتا نہیں تھا وہی آتی تھی ہاں نا تو کبھی شیطان تو شیطان کی بات سن لی اس نے اس کو پتہ نہیں لگا فرشتہ کون ہے اللہ کون ہے محمد کو شیطان کے بارے میں پتہ نہیں لگ سکتا شیطان سارے اچھا، فرشتوں کا سردار فرشتہ وہی لے کے ایڈم ایڈم ایک منٹ ایڈم ایک منٹ کیڈی بھائی جی۔ کیڈی کیڈی بھائی کیڈی بھائی میری بات سنو دیکھو ابھی ایک کمپنی ہے نا بلیٹ پروف جیکٹ بناتی ہے ٹھیک ہے جی، جی۔ یا بلٹ پروف گلاس بناتی ہے گاڑی بناتی ہے ٹھیک ہے اب کوئی گولی مارے گا تو بلٹ پروف گاڑی کو بچانا جی۔ چاہیے مطلب ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر گولی نہیں جائے کا جو کمپنی والا آئے گا وہ خود آئے گا گولی سے بچانے کے لیے آپ سمجھے بات اللہ کو ایک سسٹم ایسا بنانا چاہیے تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ رسول اللہ کو کچھ بہکا نہ دے اللہ کا قرآن بول کے اس کو جو ہے قرآن کا حصہ نہ بنا لے وہ وہاں تک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ایسا سسٹم ہی نہیں بنایا اللہ نے فیل ہے آپ کا اللہ تو ایسے اللہ کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کو مار دیں گے آپ سوچو بھائی ذرا جی، جی، ہلو ہاں بولو اس میں اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب یہ بول رہے ہیں کہ اللہ خود آیا نہیں تھا تو انہیں کہاں پتا چلے گا کہ شیطان نے بھیجا کس نے بھیجا تو بھائی پھر پورے ہاں۔ قرآن کی کیا گارنٹی ہے بالکل کیا مطلب ہاں کنٹینیو کرو بھائی اچھا ویسے ایک میں یہ صحیح حدیث کی بات کروں گا اس کی اب قرآن میں تو اللہ نے پھر بولنا تھا نا یہ جھوٹی ہے یہ مطلب جو آیا پہلی پچھلی جو وہی آئی ہے جھوٹی ہے اس طرح قرآن میں کوئی واضح میں نے تو ایسے عربی ترجمہ میں پڑھا لیکن آپ کو اگر پتا تو بتا دیں مجھے وہ بالکل بالکل کہاں پہ قرآن میں کدھر ہے یار بائیس میں آیت نمبر باون یہ دیکھیں بائیس کی باون میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی ایسے تھے کہ جب وہ بولتے تھے جب وہ بولتے تھے تو شیطان ان کے منہ میں ڈال دیتا تھا جی، جی۔ باتیں اور پھر ہم جو ہیں ان کو وہ کر دیتے تھے ایبروگیٹ کر دیتے تھے تو بات یہ ہے کہ اللہ میاں کا فرشتہ اور اللہ میاں سوئے ہوئے ہوتے تھے جس وقت شیطان ڈالتا تھا اتنا ویٹ کیوں کرتے تھے اللہ میاں اور ان کے فرشتے محمد کو آگے بتانے میں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے اچھا جو بول نہیں رہا وہ میوٹ کر دے یار تاکہ بیک گراؤنڈ نوائز نہ آئے اللہ نے یہ بتانا تھا نا کہ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے شیطان اللہ سے زیادہ طاقتور ہوا نا نبی تک کو بکھا سکتا ہے نہیں تو شیطان اللہ سے زیادہ طاقتور ہوا نا اللہ سے زیادہ طاقتور ہوا اس طریقے سے ہاں میں وہی بتانے لگا ذرا آپ سن لیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا میری حجت دیکھیں فرشتہ محمد کو سورہ سورہ نجم نجم دے رہا ہے شیطان کچھ جی، کی کھا گیا اور بیچ میں اپنی آیتیں ڈال گیا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ فرشتے سے بات کرتے کرتے سورہ نجم لیتے لیتے بیچ میں شیطان نے آ کے اپنی گیم ڈال دی اور محمد صاحب کو پتا ہی نہیں لگا اور جبرائیل کو بھی پتا نہیں لگا کہ محمد جو ہے انسان انسان ہاں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو نبی نے شرک کر دیا نا یہ بات سن کے نبی نے شرک کر دیا نبی مشرک ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے تھینک یو اگری ڈن ثابت پھر اللہ اللہ نے نے ویٹ ویٹ کیا کیا کتنا تک آواز چلی گئی لوگ لوگ حبشہ سے واپس آنا شروع ہو گئے جو لوگ گئے ہوئے تھے نا مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے وہ سن کے واپس آ گئے کہ جی مشرقین مکہ جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں سب نے محمد کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے وہ واپس آنا شروع ہو گئے پھر کہیں جا کے اللہ نے جبرائیل واپس بھیجا جبرائیل جا یار محمد کو بتا او محمد ہیلو وہ تو جی، شیطان جی، نے جی۔ بھیجا تھا میں نے بھیجا ہی نہیں تھا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ شیطان اتنا طاقتور ہے تم لوگ کیا چیز ہو انسان کیا چیز ہے وہ نبی تک کو بھگا سکتا ہے اتنا طاقتور ہے یہ بات واہ اللہ کے کلام میں بھی چینجنگ ڈال دیتا ہے یار وہ سائل بھائی یار تو کمال ہے یار کمال اللہ ہے کیا خوبصورتی اللہ کی اللہ کے کلام میں چینجنگ نہیں ڈالی اس نے اپنا کلام خود بھیجا یہ ہوا ہے وہی نا کلام اللہ میں چینج گیا نا قرآن میں ایڈ ہوا تھا قرآن میں کس طرح کھلا تو قرآن میں ایڈ ہوا تھا نا اس وقت جب تک اللہ نے چینج نہیں کیا بعد میں ختم کروایا اب ایڈ نہیں ہے آج نہیں ہے ایڈ اس وقت ہی ختم کروا دیا واپس ساحل بھائی ان کو سمجھائے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید آپ سمجھا دیں شاید سمجھ <laughs> جائیں گے فور دا ٹائم بھی تو قرآن کا حصہ بن گیا نا وہ آپ سمجھے کیا نہیں سمجھے ٹھیک ہے اس وقت بن گیا ہاں ہاں میں اتنا سمجھ گیا اس وقت بن گیا چلو بھائی شکریہ بھائی بہت شکریہ دھنی واد آپ کا <laughs> دھنی واد نہیں نے اتنا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے تو سوچو نا بھائی میں مانتا ہوں لیکن ابھی ہم لوگ جب بات کر رہے تھے قتل میں بات کر میں اس بات ابھی کروں گا کیونکہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے ابھی میں اس بات اچھا، میں قتل میں بات کر لیتی جی، قتل میں بات کر لیتی <laughs> ہاں، <laughs> ہاں؟ مطلب سوچو کیڈی صاحب اچھا، آپ کو آمدہ نہیں پتا سنو نا کیڈی کیڈی صاحب میری بات سنو نا دیکھو آپ کو قرآن کا کچھ پتا نہیں آپ کو رسول اللہ کا کچھ پتا نہیں آپ کو احادیث کا کچھ پتا نہیں تو پھر کس لیے آپ قتل کرنے کے لیے ریڈی ہو مجھے پتا حدیث کا بھی یہ میں نے اس چیز میں ریسرچ ہے میری میں نے ابھی اچھا، کیا نام ہے یہ اسٹینڈنگ اچھا، کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے چلے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہاں لکھا ہے کہ جو موجود ہے ہاں۔ سنے آپ نے ہاں۔ کہا آپ کو اس بات کا ہنڈریڈ پرسینٹ پتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے ہاں کہ جو محمد کو کچھ کہے گا اس کو قتل کرنا ہے حدیث ہے صحیح حدیث ہے بالکل مجھے حدیث نمبر نہیں یاد اس طرح میں نے اب ابھی آپ کو پتا ہے میں نے بولا مجھے پتا ہے کہ مطلب اس بارے میں میرا علم ہے کہاں کہاں میں نے دیکھنا ہے پتا تو لگے نا آپ کو کتنا پتا ہے کہاں لکھا کون سی ریز ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابھی داؤد میں ہے کس میں آپ دکھا دو آپ کے پاس بہت بہت زیادہ علم ہے سر میں تو کہہ رہا ہوں میرے کو تو پتا ہی نہیں اس ریز کا تبھی سر میرے کو پتا ہوتا تو میں ایسی غلط حرکتیں کرتا میرے کو اس حدیث کا پتا ہی نہیں ہے میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یار آپ کو پتا ہے آپ کا میں نے یوٹیوب چینل بھی دیکھا اس میں موجود یار تو آپ میرے بیٹھے ایسا ہمیں بھی پتہ لگے نا آپ ہمیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں کم از کم پتہ تو لگے کہاں لکھا ہے کیا نہیں لکھا یار ساحل بھائی بندہ ہے کیا کہہ نہیں لکھا میں بولے تو نہیں لکھا سیلری کیا ہے یار یہ بندہ کیڈی صاحب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے بھائی امب کا نہیں پتا تین امب کا نہیں پتا یار بات نہ گھماؤ میں ایک عالم نہیں ہوں کہ میں ایک two one one one zero حدیث نام یہ نمبر یاد رکھوں میں حدیث کا بس یہ رکھوں گا کہ حدیث لکھی کیا ہے میں بس یہ یاد رکھوں گا میں ایک عالم ہوں کہ یاد رکھوں گا ٹو ون ون ون یہ لکھا ہے آپ ایک بندے کو قتل کرنے آئے ہیں آپ ایک بندے کو قتل کرنے آئے ہیں کیا پتہ یہ حدیث جی۔ ہوئی نا جس طرح وہ جو بڑھیا جو محمد وہ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی محمد پہ وہ آج تک نہیں ملی ہمیں ہو سکتا ہے یہ والی بھی دی سی نہ ہو اور آپ قاتل بن جائے اینڈ میں اللہ آپ کو جنم میں پھینکے اور آپ کے پچھواڑے کی پچھواڑے کے سوراخ میں زنجیر ڈال کے ناک میں سے باہر نکال لے ہنس رہے یار کیڈی صاحب مزہ آئے گا آپ کو نا پچھواڑے کی سوراخ سے جنجیر ڈالیں گے تو یہ کون سی ہے یہ کون سی حدیث ہے یہ بتاؤ آپ قرآن قرآن میں قرآن قرآن کی تفسیر میں اگر میں دکھا دوں تو ہاں وہی قرآن کی تفسیر میں دکھاؤ دکھاؤ یہ چلو دکھاؤ اور اگر دکھا دوں تو اچھا پہلے بتائیں اگر دکھا دوں تو پھر آپ یہ ارادہ قتل کا ترک کر دیں گے اور مزہ آئے گا کہ نہیں وہ بھی بتانا پیچھے سے پیچھے سے جنزیر پیچھے سے جنزیر اندر جائے گی اور ٹڈی کتنا تل رہے ہوں گے آپ کو آگ پہ اللہ میاں کیونکہ ہاں، آپ کو تو کا پتہ ہی نہیں ہے کون کون کون سی سی سی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں اللہ میاں پچھواڑے میں ہاں نا قتل کرنے کی وجہ سے آپ چلے اچھا، گئے اچھا۔ جہنم میں ٹھیک ہے اور اللہ میاں نے پچھواڑے میں زنجیر ڈال دی ناک سے باہر نکال لی اور آپ ٹڈی کی طرح آپ کو تل رہے ہوں گے اللہ میاں تو مجھے بتائیں تیل کباب کی طرح بھون رہے ہوں گے تو بھائی آپ آپ اس وقت کیا کہیں گے اللہ میاں مجھے تو کسی مولوی نے بتایا تھا اور میں نے وہ حدیث پڑھ لی تھی میں نے تو ویریفائی بھی نہیں کیا تھا میں نے ویریفائی وہی تو میں بتا رہا ہوں میں نے حدیث خود پڑھی ہے صحیح حدیث میں پتہ نہیں کس میں پڑھی ہے میں نے بخاری میں تھی یا مسلم میں تھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں اسلامک کتابیں ہاں جو اسلامی کتابیں ہیں پاکستان میں یہ اسلامیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہاں اسلامیہ کی نے ہاں، یہ حدیث ہی نہیں ہے آپ کو دو نمبر ہی ہے <laughs> دو نمبر پورا اسلامی دو نمبر ہی ہے بھائی <laughs> تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جب جب یہ والی حدیث نہیں ہے تو کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کو آپ نے ویریفائی بھی نہیں کیا تو کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ صحیح ہو مطلب کس طرح وہ صحیح نہیں ہے جب میں نے خود پڑھی میں یہی تو بتا رہا ہوں جب میں نے ہاں، پڑھی ہے نا یہی تو بول رہا ہوں یار قتل کرنے آئے اور مجھے ڈھونڈنے پڑے گی سات ہزار حدیث کس سے قتل کرو گے کس سے قتل کرو گے پلاس ہے یار کس سے قتل صحیح بخاری میں ارے کے ڈی کہاں سے قتل کرو گے کس طرح قتل کرو گے گولی مارو گے شاکو چھری مارو گے اس بار میں اس اس دور میں گولی ماریں گے نا اس دور میں گولی مارو گولی مارنے کے لیے بندوق خریدو گے نا بندوق ہے ویسے ہاں خریدیں گے اوکے گولی خریدو گے ہاں وہ بھی خریدیں گے جس طرح کی بندوق ہوگی اسی طرح والی گولی خریدو گے نا بتیس بور والی بندوق میں بتیس بور کی گولی ڈالو گے نا اٹھائیس بور کی تو نہیں ڈالو گے ہاں، ہاں، تو پھر جو حدیث ہے اس کو ویریفائی بھی تو کر لو نا کہ سالے تم میں نہ سڑو چین تمہاری بنڈ میں ڈالی ہوگی ناک سے باہر نکالی ہوگی <laughs> میں حدیث نمبر نہیں نا بس یاد رکھا میں نے حدیث تو بڑی لے کے آؤ نا اچھا ایسا کرتے ہیں میں ابھی یہاں پہ مزید ہوں دو گھنٹے آپ جائیے ویریفائی کر کے لے کے آئیے ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کروں گا ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے اس سے پہلے ایڈم ہاں، جی۔ ایڈم اس سے پہلے ایک منٹ کے ڈی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم ہاں، جہنم جی۔ میں چلے گئے ٹھیک ہے اور ہاں۔ تمہارے پچھواڑے کے سوراخ سے جنجیر ڈال کر تمہارے منہ سے نکال کر گلے میں اس کو جو ہے لپیٹا جائے گا تو کیسا فیلنگ آئے گی تم کو مست مست <laughs> جلن ہوگی دکھے گا کیا جی۔ مزہ آئے گا تکلیف ہی دینی ہے جنم میں اور کچھ نہیں کر تکلیف ہی دینی ہے ہاں نہیں تم کو کیسا لگے گا وہ پیچھے کے سلاخ سے ایسے جنجیر ڈالیں گے تو اچھا لگے گا نا تم کو مزہ آئے گا نا مجھے کیوں اچھا لگا ایک ہوتا ہے جنو میں نہیں اچھا لگتا سنو میری بات جنو میں ایک اچھی چیز پین جو ہے نا ارے بھائی رکو جا رہا کہ ارے کیڑی رکنا یار بھائی میرے پین دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو پین ہوتا ہے اچھا۔ وہ تکلیف والا اور ایک پین ہوتا ہے پلیجر ہاں۔ والا تو تمہارے سوراخ سے جب نہیں نہیں میں ابھی ڈالتا ہوں پلیجر والا پین ملے گا ڈالتا ہوں آپ بتائیں مجھے پلیجر ہاں۔ ملے گا کیا تھوڑی نہ بول رہے آپ کا اللہ بول رہا بھائی یہ چیز میں میں میں وہی وہی بتا رہا رہا ہوں ہوں یہ جو آپ آپ آپ آپ کے کے مفسر پورا ایک زنجیر گھسا منہ سے نکالو تو اس اس کس بات کا کو کو تکلیف ہی ہوئے گی نہیں پوچھ پین پین پین پین والا والا والا پلیجر پلیجر پلیجر ملے ملے ملے ملے گا گا گا گا یا ایکچول ایکچول کیوں اچھا چلو ہو گیا چلو ابھی وہ حدیث لے کے آؤ ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کروں گا سر اگلے دو گھنٹے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ہے ہے جی۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از گونا کل آور برین جناب آپ کس سے بات کر رہے ہیں سر نہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں نہ بولتے ہیں جب کوئی پوچھے تب بولتے ہیں سر آپ آپ بول رہے ہیں بولیں تو آپ بتائیں آپ کا آج مسئلہ کیا ہے یعنی کس پہ بات ہو رہی ہے شیطانی آیتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے یعنی شیطانی آیتیں تو کس مذہب میں شیطانی آیتیں نہیں یہ بتاؤ ذرا مجھے سر کس مذہب میں شیطان نہیں, نہیں, آپ کے آپ کے حساب سے اسلام کا تھا ایک سیکنڈ یار آپ نے سوال کیا اس کا جواب جب تک نہیں لوگ آگے کیسے چلیں گے آپ نے کہا کس مذہب میں شیطانی آیتیں نہیں ہیں سر اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھے بتائیے کس مذہب میں شیطان نے آ کے اس کے مذہب کے نبی کو بہکایا ہو اور اس مذہب کے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو عبادت کے لیے اکسایا ہو پلیز مائک آپ کا ہوا وہ بتا دیں کس مذہب کا حوالہ سننا چاہیں گے کسی بھی مذہب کا حوالہ دے دیں نہیں نہیں ہندوئزم کرسچینٹی سر جس مذہب کا مرضی والا دے دیں شیطان آیا ہو اور شیطان نے آ کے اس مذہب کے پروفٹ نما چیز کو بہکایا ہو نہیں پروفٹ پروفٹ تو اپنی جگہ ہے آپ کہیں کوئی بھی آدمی جیسے کہ شیتانی آیت جیسے کیا شیطانی آیت جیسے آپ آیت بتائیں کون سی آیت کیسی آیت سر میں یعنی جو آپ کہہ رہے تھے ابھی جو کہتے ہیں تار ڈالنی پیچھے سے اور آگے سے بڑا مزہ آئے گا تو یہ کرسچینٹی میں نہیں ہے یہ چیز ہے آپ یہ پروف <laughs> یعنی کہ آپ کو تیل میں نہیں بنا جائے گا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیطانی آیتوں کے اوپر اس وقت پہلے بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں سر جان جان چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے شیطانی لوجیکل بات کر رہا ہوں نا آیتوں آیتیں آپ تو آپ تو خود بھی لکھ کر لے آتے ہو آدم بھائی آپ کی ایک سے ایک دعویٰ پھیل ہوتا جا رہا ہے عربی تو آپ کو آتی نہیں سر بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں آتی بالکل بھی نہیں آتی ہاں، ذرا تمہارے اچھا، عثمان اچھا۔ صاحب کو آتی ہے عربی عثمان صاحب کو بھی نہیں آتی ہے ہے کہ نہیں آپ کو تو بہت جو عالم ہوتا ہے جو نقص نکالتا ہے اس کو تو ایب کا پتا ہوتا ہے نا جب کہتے ہیں نا بیمار کو آپ کے بیمار کا پتا ہونا چاہیے آپ نے صاحب عثمان صاحب کی تو دوسری بات ہے نا ساحل بھائی آپ تو وہ ساحل ہیں جو سوال کرتا ہے جو ساحل پہ بیٹھ کے ساحل کی طرح سوال کرتا ہے آپ آپ کے کے رسول اللہ کو پتا پتا تھا تھا کہ نہیں غلط غلط کوڈوائز سنو میری بات آپ کے رسول اللہ غلط غلط ایڈوائس دیتے تھے بعد میں بولتے تھے یار میں دنیاوی معاملے میں تھوڑی نا رسول ہوں میں نے بول دیا تم مان کیوں لیے آپ کے رسول اللہ کا یہ عالم ہے پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کھولے حدیث ابھی آپ کا کیا عالم ہے آپ کے صحیح کیا آپ ارے ہم تو نارمل انسان ہیں بھائی آپ کے رسول اللہ کیا تھے ایسی جھوٹی جھوٹی ایڈوائس کیوں غلط غلط ایڈوائس کیوں دیئے نارمل مطلب انسان کو کیا فالو کرنا چاہیے نہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے رسول اللہ نے چلو ٹھیک ہے ایڈم سیکر میرے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیجئے نا سر دیکھیں میں آپ کے چھوٹے سے سارے سوالوں کا جواب دوں گا پہلے شیطانی آیتوں کے اوپر بات ختم کر لیں پھر آپ کے پاس یار یار آپ کو تو خود عربی نہیں آتی ایڈم سیکر آپ کے اسٹوپڈ لوگوں نے جو ٹرانسلیشن کیوں کی ہے ان ان ان کا کا دماغ خراب تھا تھا پاگل پاگل کتوں نے کاٹ لیا کو so shut shut up up and and listen listen نہیں ذرا آپ بائبل کھول لیں گے یعنی جی آیتیں تو آپ خود بھی بناتے ہیں روبا کا مطلب ٹھیک کر لیں گے بات کریں گے ابھی ہم ساحل صاحب سے بات فالو اسلام صاحب یار کیسے کیا کھانا کھاتے ہیں لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں یا کچھ دوسری چیز کھاتے پتا نہیں آپ نے نہیں ارے بھائی میں پوچھوں گا تو یہی پوچھوں گا کہ رسول اللہ نے آتا جاتا کچھ نہیں غلط بات جو ہے ایڈوائز کیوں دی اور اس کے بعد جب اس نے بےچارے نے سوت دو یعنی کہ جو کہتے ہیں سوت وغیرہ کا سسٹم ہے وہ بھی ختم کیا تھا بت پرستی ختم نہیں سوت کی بات نہیں وہ نہیں اس میں <laughs> ہاں باہر جاؤں گا باہر جاؤں گا سوال کیا ہے جواب کیا دے رہے ہو نہیں نہیں سوال ہے ہے گندم جواب رسول اللہ کو جب کوئی چیز آتی جاتی نہیں تھی تو زبردستی کا ایڈوائز کیوں دیے اس طریقے سے کرو وہ فیل ہو گیا تو بول رہے بھائی میں میں تو رسول ہوں دین میں میری بات مانو دنیاوی معاملے میں مت مانو تو نہیں ماننا ہے تو بولے کیوں ایڈوائز کیوں دیے نہیں نہیں آپ بتائیں ہر نبی کی ہر بات سچی ہے کیا یہ بتائیں آپ ذرا محمد صاحب لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ درخت کھجور کے درخت کے تھے درختوں کے پاس کھڑے تھے ہی the holy prophet said what are these people doing یہ لوگ کیا کر رہے ہیں they said they are grafting وہ گرافٹنگ کر رہے ہیں شجر کاری کر رہے ہیں I E they are combining the male with the female tree and thus they yield more fruit grafting کی ٹیکنیک جو ہوتی ہے Therefore, Allah Muslim said, I do not find it to be any use. میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی یوز ہے. The people were informed about it and they abandon the practice انہوں نے آپ کا اچھا، نبی تو جھوٹ بول گیا میں پاگلوں والی حرکت نہ کریں رکو نا لڑکے لڑکے لڑکے نہیں یہ وہ نہیں ہے کہ لڑکی پیاری سمجھ والی بات نہیں ہے کتابوں پہ عربی پہ فوکس کریں ذرا چلو بتاؤ پھر آپ آپ کیا بتائیں یعنی کہ جو علماء وغیرہ بتاتے ہیں کہ ہر حدیث اوتھنٹک نہیں ہو سکتی یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ جب یہ حدیث نان اوتھنٹک ہے پلیز سمجھا دیں راوی یار یہ آپ کو پتہ ہے ذرا یہ حدیث نان اوتھنٹک کیسے سمجھا دیں پلیز نان اوتھنٹک کیسے ابھی وہ میرا میرا جو میں نے جو آپ جو یعنی کہ جیسے میں کوئی بات پیش کر رہا ہوں فار ایگزامپل ابھی میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور دیکھیں دیکھیں دیکھیں ساحل بھائی اور کیا کہتے ہیں ایڈم سیکر یار یہ حدیث نون اسینٹک کیسے ہے یہ سمجھا دیں صحیح مسلم کی حدیث ہے رکو نا ہم وہ آدمی ہیں جو سیدھا دیکھو رکو نا یار گرافی سمجھنے کی بغیر اس کا جواب دے دیں سوال جواب چنا نہیں دیتے ہیں آپ کی دماغ میں بات وہ جواب دیں گے ارے ساحل بھائی نعرے کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ دیکھو نا ایک منٹ کہیں ندی کنارے مچھلی تو نہیں بیچ میں نے آپ کو میوٹ کیا کیونکہ آپ کے پیچھے سے آواز بہت آ رہی سر درد ہو جائے گا ایک دم حق ایمانداری سے بولنا کہ رسول اللہ کو یہاں آتا جاتا کچھ نہیں تھا زبردستی کے اپنی بڑائی کر کے اپنی بات رکھنے کی کیا ضرورت تھی وہ بیچاروں کو نقصان ہو گیا پھر بعد میں بول رہے مسلم یاد ہے مجھے الزام لگانا ایک وعدہ اور کیا میں نے آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں پیاری نام ایکس مسلم سمیر ان کو بھی عربی نہیں آتی یار آپ <laughs> آپ دیکھو دیکھو میری بات سنو عربی ہاں؟ آپ کے اللہ کو عربی کے سوا کوئی لینگویج آتی ہے کیا ذرا میوٹ کریں آپ کے اللہ کو عربی کے سوا کوئی لینگویج آتی ہے وہ تو نبی کی یار مجھے ہے ہی نہیں میں ہوں اس میں ذرا بتائیں یہ کچھ دکھ نہیں رہا ارے سن رہے بھائی تو نبی کو عربی آتی پھر تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جوس وغیرہ کو یعنی کہ جو ہوتے ہیں ہندوازم ان کو ان کو کیوں نہیں آتی عربی ان سے بھی سوال ہاں ٹھیک ہے نہیں آتی لیکن جو یہ آپ مطلب سامنے والے پہ الزام لگا رہے رہے ہو ہو یا پھر تانا مار آپ مومن کو آپ غلط کہہ رہے ہو آپ خود کو صحیح کہہ رہے ہو یعنی کہ آپ نے ریسرچ کی اور آپ کو یہ غلط لگا جہاں کہہ رہے ہیں سنو سنو میری بات صحیح کیا یہ بتاؤ نا آپ چیز بنا کر دو ساحل بھائی دس نقص نہیں ضرورت نہیں ہے اچھا میری بات سنو میں اگر صحیح نہیں بتاؤں گا تم کو تو جو غلط ہے تم اس کو غلط نہیں مانو گے مطلب غلط کیا ہے اگر تم گٹر میں ہاں، دیکھو دیکھو اس پہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے ہر حدیث اتھینٹک نہیں ہے آپ کو اچھا، یہ بات آپ کو بتایا ثابت کرو ثابت کرو بتایا یعنی کہ آپ ہر یعنی کہ آپ مکھی بھی اٹھا لو چوہا بھی اٹھا لو بھائی یہ بھی گندا صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں سنو میری بات صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں علماء کا یہ قول آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے کس نے کہا یہ تم جیسے لوگ کس نے کہا یہ میں میں آپ کو اگر بتا دوں تو علماء کا حوالہ بتا, بتا دو علماء کا نام نہیں کوئی علماء کا حوالہ یعنی کہ چھوٹا بچہ نہیں ہاں تو کس کی مانے تمہاری مانے نہیں نہیں دیکھو دیکھو سائل صاحب ہر علم رکھنے بڑے علماء کا نام بتاؤں پہ چوکس نہیں بڑے ہاں۔ بڑے علماء کا نام بتاؤں بڑے علماء کا پھر یہ حدیث کو مانو گے نا ابھی جو آپ کو ہر حدیث ہر حدیث ہے یہ بتاؤ مجھے یہ نہیں کی ایک حدیث اوتھیٹک ہے ہر حدیث اوتھیٹک ہو گیا تمہارا کام تمہارا کام ہو چکا ہے ضعیف ہے وہ لے آئیے پھر آپ سے مزید بات چیت کریں گے اب آپ جیگ ایک گھنٹے بعد آ جائیے گا یا آدھے گھنٹے میں آ جائیں پندرہ منٹ میں آ جائیں جب بھی آپ اس حدیث کا ریفرنس پورا موجود ہو اچھا جی ہمارے پاس ایک بندہ السلام علیکم سید سید سید جی، جی، ہاں، جی، سید سید صاحب صاحب صاحب تو کل کل بھی بھی آئے آئے تھے تھے یار یار جی جی ایک ایک ایک سیکنڈ میوٹ میوٹ رکھیں کریں ذرا پلیز مومن تم دو نمبر مومن لگ رہے ہو تمہارے اصل نام سے ہلو بولو ذرا مسٹر مومن سر ایک سیکنڈ سر باقی آپ دونوں میوٹ کیجیے مومن کا ہاں، نام آپ مسلمان ہو یار بھائی ایم ڈی صاحب ایک منٹ دیجیے گا میں ذرا مومن سے بات کر لوں آپ کے پاس آتا ہوں ایم ڈی بھائی ایک سیکنڈ رکیے جی جناب آپ سے بات کرو جو مومن کے نک نیم سے آیا جی آپ مسلمان ہیں ہلو ہاں۔ سوریا سر سنا جی، مجھ سے بات چل رہی ہے نہیں ایم ڈی بھائی ایم ڈی بھائی ایک منٹ رک جائیں بھائی جی مومن سوریا سر سنا اوکے نہیں ایم ڈی بھائی آپ نے نہیں سنانا ہی نہیں مومن آپ کے نام سے پتہ نہیں ہیں شیتانی بات کرنے آئے ہیں جو کہ اتنا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے اور آپ کو سورہ اثر نہیں آتی کیا بات کر رہے نہیں آپ کو سورہ اثر بھی نہیں آتی آپ میں ہیں ہاں۔ چلو یار جاؤ یار ویسٹ ٹائم مت کرو چلو گیٹ لاسٹ ایم ڈی بھائی چاہیں گے ایک سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام جھوٹا ہے میں نہیں کہہ رہا سر اس وقت اس وقت میں شیطانی آیتوں پہ بات کر رہا ہوں نہیں سر میرا سوال سنیے جو معلوم کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نہیں سر نہیں مجھے نہیں چاہیے شیطانی آیتوں کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سو دفعہ سواگت ہے نہیں کرنا چاہتے سر لیو اسٹوڈیو کا بٹن نیچے پڑا ہوا رائٹ سائڈ پہ مطلب آپ کو بات ہی نہیں کرنی ہے سر مجھے شیطانی آیتوں کے اوپر بات کرنی ہے آج اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ شیطانی آیت ہے نہیں تو بات ہی کیوں کرنی ہے شیطانی آیتوں پہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے نہیں ہے نہیں نا ہم کہہ رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں سر آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ بکرے یہ لیں حدیث آ گئی آپ کے کہنے سے کیسے ہو جائے گا سر میرے کہنے سے نہیں ہوگا سر آپ کے اسکالر کے کہنے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں جلال الدین سیوتی در منصور کے اندر اسناد صحیح کے ساتھ لکھتے ہیں یہی سر کیا کروں سنو میں یہ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ آپ وہی وہی صحیح مسلم یا صحیح بخاری اٹھا کر کے لائے جون سی ہمارے پاس موجود ہے سر یہ کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر ہے میں نے لکھا ہے درود ڈاٹ نیٹ آپ کی سعودی عربیہ کی ویب سائٹ ہے اس کو اردو میں انگلش میں کہیں پہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا ہوا یہ صرف اور صرف عربی کے اندر ہی ہے یہ یہ ویب سائٹ کا یہ دیکھیں لنک لے لیں مجھ سے کنٹرول سی کنٹرول وی یہ دیکھیں سر کامنٹس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اور یہ میں پرائیویٹ چیٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں سر یہ لیں پکڑے ویریفائی کر لیں اور میرے پاس واپس آ جائیں دیکھیں پرائیویٹ جی۔ چیٹ میں بھی ڈال دیا میں نے اور لائیو چیٹ میں بھی ڈال دیا آپ ایسا کریں میوٹ کر لیں بیک سائڈ چلے جائیں ویریفائی کر لیں ویریفائی کر کے واپس آ جائیں سر مجھے نیو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں محمد آپ کے خیال میں محمد نے تین مشرق خداؤں کی پرستش الاؤ کی اور خود بھی سجدہ کیا اور لوگوں سے بھی کروایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ہے اس کے کرنے کی کب کروایا ہے یہی تو لکھا نبوت نبوت نبوت کے کے بعد بعد یا سے پہلے یہ نہیں یہ جھوٹ ہے سر لکھا ہوا یہ جھوٹ ہے بھائی سچ ہے لکھا ہوا ہے پچاس سے زائد روایات ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سر پچاس سے زیادہ روایات ہیں چاہے ہزار بھی ہوں تو سر آپ کے جھوٹ کرنے سے جھوٹ نہیں جاتا آپ کے جو سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے سنو سنو آپ کے ہاں۔ کہنے سے سچ بھی تو نہیں ہو جائے گا نا بھائی آپ کے سلف کہہ رہے ہیں یار میں تو نہیں کہہ رہا اللہ سلف سمجھاؤ یار کون کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سلف کہہ رہے ہیں آئی آپ کے جو اسٹارٹنگ کے جو بڑے بڑے مسلمان ہیں نا علماء گزرے ہیں جو سلف گزرے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا اس کے بعد تابعین کا یعنی صحابہ کا زمانہ پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا تو یہ جو اسٹارٹنگ جی۔ کے جو علماء یہ سب لوگ ہوتے ہیں یہ سب سلف میں آتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے نہیں مجھے تو اتنا زیادہ نہیں پتا لیکن جتنی بات میں بول رہا ہوں اتنا بھی تو صحیح ہے مانو کیسے صحیح ہے ان کی بات صحیح ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے ہاں۔ تو آپ پھر قرآن کو بھی کیوں صحیح مان رہے ہو قرآن کیوں صحیح مان رہے ہو قرآن کو آپ کو جب کچھ پتا ہی نہیں ہے قرآن جیسی تو ہاں؟ کتاب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کس ہاں۔ نے بولا کس نے بولا قرآن سے اچھی اچھی کتابیں دنیا میں قرآن میں کیا ہے میں بول رہا ہوں نا قرآن ہاں؟ پڑھے ہو آپ نے قرآن میں کیا ہے ہاں اچھا، قرآن میں وہ چیزیں قرآن کی ہاں۔ بات کرتے ہیں قرآن کی بات قرآن کی آیت بولتی ہے کہ محمد تم اور تم سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ جن کی کلام میں شیطان نے آگے خلل کر دیا اور میں نے پھر بعد میں ابروگیٹ کر دیا تو قرآن تو ایگری کر رہا ہے ہماری اس بات سے اور سلف کی اس بات سے ساحل بھائی یہ تو تو قرآن اگری کر رہا ہے اگر تم ترجمہ غلط کر رہے ہو تو پھر کیا ہو بھائی آپ ترجمہ پڑھ لو آپ کے سامنے آپ پڑھ لو ہاں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے پھر خدا اپنی عادتوں کو مضبوط یہ تو ہم نے آج سے پہلے کہیں نہیں سنا نہ دیکھا تو سر میرا قصور ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا یہ دیکھیں قرآن چپٹر نمبر 22 ورس نمبر 52 وما ارسلنا من قبلك الا رسول ولا نبي الا ذا الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسى الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم جی اب آپ نے نہیں پڑھا میرا قصور ہے سر میں اس کا اس کا ترجمہ جو قرآن میں دیکھ کر کے بتاؤں گا چلے دیکھ کے آئیں دیکھ کے آئیں دیکھ کے آئیں ہاں۔ اتنی دیر ہم سید صاحب سے بات کرتے ہیں ضرور بتاؤں ٹھیک ہے ہاں، ہاں۔ بڑی مہربانی سرکار کی ہاں میں میں بتا سکتا ہوں تھوڑا بہت اس کے شیطانک ورسس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے سمجھے نا ہاں واقعہ ہوا ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے محمد کو وارننگ بھی وہ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے سو محمد وہ ان پہ سجدہ کرے اس وہ آئیڈل پہ وہ وہ ایسی باتیں نہیں ہے مگر یہ واقعہ ہوا ہے شیطان آ کے ان کو جو ہے سو بھٹکانے کی کوشش کیا تو شیطان بھٹکایا ان کو جی ہاں، شیطان نے ان کو کیا کیا آیت دی نئی آیت کیا دی یہ دیکھیں شیطان نے کیا نئی آیت دی شیطان نے نئی آیت دی یہ بلی ہاں۔ یہ دی کہ حتی بلگا اللہ والعزہ والمنات السلاسہ الاخر تلک الغرانیک الالا وشفاعتہن ترجہ ومسلہن سر مجھے بتائیے کہ کیا پڑھتا ہے میرا بھائی آرے تینکیو سر کنٹینیو کنٹینیو تو سر یہ مجھے بتائیے کہ محمد صاحب نے ان غرانی ان ان, ان تین دیویوں کو کو اللہ تعالی المنات شفاعت کے لیے کیوں رکھا جبکہ یہ تو یہ تو سمپلی گوڈ تھیں گوڈیسز تھیں فیمل گوڈیسز تھیں میں بولا نا شیطان پرافٹ محمد کو آ کے ایسا بتایا ہے تو پرافٹ محمد اس کی بات میں آ گئے پھر اللہ ہاں۔ تعالیٰ پھر اللہ جو اور پھر اس نے کیا کیا اس نے پھر محمد نے کیا کیا فلما فرغا من ختم السورہ سجدا سجد المسلمین والمشرکون تو اس کے بعد کیا ہوا جب محمد نے وہ اپنی سورہ ختم کی تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا اب مشرک کیوں سجدہ کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ ان کے دیوی دیوتا بھی آپ نے بیچ میں ڈال دیے تو وہ بھی سجدہ کیے محمد بھی سجدہ کیا دیوی دیوتا کے سامنے میں بولا نا یہ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی اللہ محمد ایک ٹائم میں مشرق رہا اسلام لانے کے بعد ہاں تھینک یو سر بہت بہت دھنیہ سر تھینک یو آپ نے بہت بہت شکریہ ساحل اگریمنٹ ہاں۔ مل گئی محمد مشرق بنا تھوڑی دیر کے لیے ہاں تو ہاں، سید صاحب تو کل ہی بولے نا سید صاحب تو کل ہی بولے تھے بہت خوش ہے ہم جو مولاناؤں کی بینڈ بجاتے ہیں یہ تو سید ہاں۔ صاحب بہت خوش ہے بولے بجاتے رہو اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ بول دیا ہے پرافٹ کو کہ بھائی تو وہ جو تین ڈاٹر تھے وہ وہ اس کے بارے میں بتایا پرافٹ محمد کو اور وارننگ بھی دیا نا اسی آیت میں ہے کہ اگر تم ایسا کام کریں گے تو ہم تمہارے کو گلے سے نکال دیں گے جان تمہاری تو ہاں، یہ یہ واقعہ ہوا پرافٹ کا کوئی قصور نہیں ہے پرافٹ جو سے ایک انسان ہے وہ سمجھے وہ شیطان آ کے بھٹکانا چاہا ان کو وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو سو بچا لیے بھٹ, اس اس بتائے اس شیطان کی بات تو یہ واقعہ ہے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کمزوری نہیں ہے پروفٹ کی وہ تو انسانی ہے بہترین انسان ہے فرشتے نے سوری سوری شیطان نے آ کے فرشتے کی باتوں کو چینج کر دیا محمد سمجھا کہ قرآن ہی ہے محمد کو پتہ بھی لگا اللہ کا کلام ہے کہ شیطان کا کلام ہے I am perfectly fine with that brother thank you so very much کچھ اور بولنا چاہیں گے ہم نہیں آپ لوگ کو میں سپورٹ کرتا ہوں آپ کی اچھا کام کر رہے آپ کرتے رہیے ٹھیک ہے سر بہت بہت دھنیہ واد سر بہت شکریہ سر آپ آئے آپ کا شکریہ اللہ حافظ سر رادر آپ کا تو اللہ ہی حافظ اچھا جی یہ کہ جی چلی پٹیٹو جی ایڈم بھائی جب آپ بولتے ہو امب کا نہیں پتا اس کا مطلب کا نہیں پتا ہوتا ہے پتہ نہیں اور ساحل بھائی کیلا نہیں لے کے آئے آج ساحل بھائی آج آپ کیلا نہیں لے کے آئے نہیں آج کیلا نہیں لایا کل چھ کیلے ایک ساتھ کھا لیا تھا ارے مصطفیٰ کمال صاحب جڑے ہوئے لائن میں ثاقب صاحب جڑے ہوئے الونر صاحب جڑے ہوئے الونر صاحب مجھے پتا ہے کہ یہ ایک نان مومن مومن ہی ہے جی بھائی جان مصطفیٰ کمال صاحب آپ مومن نے ابھی تک اسلام چھوڑ دیا ویسے آپ نے کیمرے کے اوپر کالا رکھا ہوا ہے نیچے ایک سٹاپ کیم کا بٹن ہے آپ اسے دبا دیں گے تو آپ کا کیمرہ بند ہو جائے گا مسٹر مصطفیٰ کمال جی جناب جی، پکے کافر ہیں ہم پکے کافر ہیں سر اوکے سر پھر آپ سے جی۔ بات کریں گے سر سوری سر اوکے ساکب صاحب سر سواگت ہے سر آپ کا آپ ابھی تک مسلمان ہیں کہ آپ بھی نان مسلم ہو چکے ہیں Abu Saqib mister Adam seeker king of the یار آپ اپنی چہرے کے ساتھ آیا کرو تاکہ آپ کو پہلے لے لیا جائے اوہو welcome no problem I am always for you بہت بڑے فین ہیں سر آپ سیز آیا کریں ویلکم ویلکم کیا تھوڑا لیٹ آیا تھوڑا لیٹ آیا ڈیوٹی رہتا ہے نا تھوڑا کام دھندا سر کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں سر جب آپ آئے آپ کا اسی وقت سواگت ہے سر تو ابھی میں کیمرا آف کرتا ہوں کیونکہ کنٹینیو مجھے ایک دم پکڑنا پڑتا ہے موبائل میرے پاس کوئی ڈیوائس نہیں ہے سر آپ سر کوئی بات نہیں اگر آپ نے بند کرنا ہے تو آپ بند بھی کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں بس ویریفائی ہیں آپ آپ ویریفائڈ مومن ہیں ہمارے یس یس ویلکم بھائی I like you sir thank you sir I like you کل ساحل بھائی ساحل بھائی شکایت ہے کل آپ نے میرے سے بات نہیں کی this is not good very bad you are very bad boy کبھی بات نہیں کی کل کہاں آئے تھے آپ ارے واہ بھول گئے کیا سائیڈ میں رکھ دیا میرے ٹائم ہاں، ٹائم کے ارے جب ہم آپ کو آواز دیے تب تک آپ چل دیے تھے مجھے لگا کہ کہیں ابھی چلا نہیں ایک گھنٹے سے آپ مجھے ادھر پینل میں بٹھا کے رکھے اور بس ادھر ادھر اس کے بعد آواز دیا تھا آپ بولے ہی نہیں کچھ میرے کو لگا چیچا چل دیے ابھی قبرستان میں آرڈر دینا پڑے گا بھائی آپ مومن دیکھو آپ مومن ڈھونڈتے مومن کسٹمر آیا ہے آپ کا اور آپ بولے مومن کدھر ہے مومن کدھر ہے مومن آتے تو اس سے بات نہیں کرتے ارے تو آپ ارے لیکن میں لاسٹ ہاں میں آواز دیا آپ چل دیے مجھے لگا ابھی وہاں پہ پاس کے قبرستان میں کچھ آرڈر شارڈر دینا پڑے گا بھول گئے اور بولے نائٹ اور نہیں دیے چیک کر آپ آپ میں میں نے آواز دیا تھا کو چلو آگے آگے بڑھتے ہیں ہاں، ایک ایک سیکنڈ سیکنڈ یہ بڑھنے سے پہلے ذرا دو تین مومن خان میرا نام گزل خان رضا ہے سر آپ مومن ہیں کہ نہیں السلام علیکم جی سر میں میں مسلمان ہوں ہوں آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ چاہے سے سے میرے کوئی بھی سن سکتے ہیں اگر تو کو کو سنا دیتا چلے ابھی اپنے میوٹ کر جی لیں اور جب آپ کی باری آئے گی تو بولیے گا ٹھیک ہے جی, اچھا جی، اصل نہیں ہوں اس بات کا نہیں چاہیے ابھی نہیں چاہیے جڑے ہوئے ہیں میں نے دو دفعہ ریمو کیا ہے بھائی لوگوں مجھے سمجھ آتی ہے آپ کو ہم سے بات کرنی ہے آپ ہم سے پیار کرتے ہیں لیکن بھائی جان سمجھے اس بات کو کہ آپ ہمارے اسٹریم کو خراب کر رہے ہیں اس وقت پلیز ایسے نہیں کریں یار اچھا جی جی بھائی جان ثاقب صاحب سر آپ ہر دفعہ نئے نام سے آ جاتے ہیں یعنی سر اپنا صحیح والا نام رکھا کریں یار ہر دفعہ نئے نام سے آپ آ جاتے ہیں اتنے بچے میں کیا کروں میری تھوڑی غلطی سر کیا کہیں گے سر یہ شیطانی آیتوں کے بارے میں آپ نے لاسٹ ٹائم سے بات کرنی تھی شیطانی شیطانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا کہنا یہ ہے جو ہم لوگ انالائز کیے شیطانی آیت کے اوپر سے اچھا وہ آپ پہلے سبجیکٹ دیتے تو ہم ہم بھی قرآن کھول کے تھوڑا پڑھتے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اور کوئی شک نہیں بائی دے سر آپ تمہید بہت باندھتے ہیں سر تمہید نہ باندھا کریں ڈائریکٹ مدعے پہ آیا کریں تمہید اوکے اوکے اوکے اوکے قرآن پورا عقیدہ قرآن خود تفسیر ہے عقیدے کے اوپر قرآن کو کسی حدیث کی عقیدے کے اوپر کسی گروپ کی یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے سر پھر تمہید شیطانی آئے سر ہاں وہی تو کی آیت بتا رہا ہوں نا عقیدہ اتنا زبردست ہے آپ بولتے ہیں کہ نبی نے سجدہ کیا منات اجا کو یہ تو قرآن کے تو قرآن میں شیطان بتا رہا ہے وہ آئے تو میں کوٹڈ کرتا ہوں آپ کو قرآن میں شیطان بتا رہا ہے ہاں میرا تو خیال تھا قرآن جو ہے وہ اللہ اللہ کا کلام ہے وہ شیطان کا کلام ہے ہاں۔ کہ اللہ کا کلام ہے ارے بھائی ایک جو رائٹر لکھ رہا ہے تو وہ اس کی باتیں بھی لکھے گا نا کہ ابلیس ابلیس کیا کیا بول رہا ہے وہ بھی تو نا اس میں نے بولا نہیں نہیں لیکن آپ نے بھی بولا ہے کہ قرآن میں شیطان بتا رہا ہے قرآن میں ایک رائٹر تو بتائے گا نا ساحل کیا بول رہا ہے آدم فکر کیا بول رہا ہے ایک رائٹر تو بتائے گا کہ نہیں تو قرآن میں شیطان کے کلمات موجود ہیں وہ بتا تھرٹی ایٹ ایٹی تھری میں بتا رہا ہے ابھی فرون بتا رہا ہے موسا کو تو کیا فرون بتا رہا ہے کہ موسا بتا رہا ہے موسا بتا رہا ہے کیا عیسا بتا رہا ہے کون سے فیکٹ گئے آپ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کیا اللہ میاں بتا رہے ہیں شیطان کا کلام یا شیطان بتا رہا ہے قرآن میں اللہ اللہ اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان بتا رہا ہے کہ شیطان کا جور انڈیکیٹ کر رہے کہ شیطان بتا رہا ہے میرے میرے جو مخلص بندے اس پہ میرا جور نہیں چلے گا اچھا تو نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جور کیسا چلا کیونکہ شیطان خود اس شیطان خود بولتا ہے میرا رب اللہ ہے یہ کسی کا بھی لکھا کسی کا بھی لکھا کسی کا بھی کون سی آئے تھے کون سی آئے تھے کون سی آئے تھے ففٹی نائن چیپٹر سکسٹین دیکھو اور ایک thirty fifty nine chapter number fifty nine verse number sixteen sixteen oh sir یہ تو مجھے بھولی گئی بھی تھی اور یہ کہتے ہیں اچھا وہ جب تک تم بتاؤ ایڈم جب تک تم بتاؤ میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ شیطان کی بات اللہ بتا رہا ہے ایڈم کی بات اور موسا کی بات تو اللہ کی خود کی کریٹیوٹی نہیں ہے کچھ بھی قرآن میں وہ سب اس کی اس کی بات لگا کے پھر یہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب بن گئی سوچو ذرا اس بات کو لوگوں ساحل بھائی آپ بھی لکھو نا پندرہ سو سال پندرہ سو سال ہو گئے آپ بھی ایک کتاب لکھو ہم فالو کریں گے آپ کی کتاب کو شفی بھائی شفی بھائی شفی بھائی دوبارہ یہ ذرا یہ آیت تو وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والی آیت دیں آپ کہہ رہے ہیں تھرٹی ایٹ دیکھو نا thirty eight eighty three fifty thirty eight کی ایٹی تھری آیت ایٹی تھری آیت تھرٹی ایٹ کی ایٹی تھری ہاں سوائے ان کے جو تیرے خاص بندے ہیں یہ اصل میں 82 سے شروع ہوگا یار 82 83 مجھے یہ بھول ہی گیا ہوا تھا یار کتنا زبردست ہے تو شیطان نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو بہکا کے رہوں گا شیطان کہہ رہا ہے میں سب لوگوں کو بہکا کے رہوں گا بجائے اس کے جو تیرے خاص بندے ہیں تو اللہ کے خاص بندوں کو شیطان نہیں بہکا سکے گا کریکٹ ہو گیا جی سر کریکٹ ہو گیا ہاں کریکٹ ہو گیا تو کیا کیا پروفٹس جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں سر تو پھر قرآن میں کنٹراڈکشن ہے <coughs> کیونکہ اللہ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں ڈال دیا آگے جو شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو شیطان نے ڈالا نا آپ ہاں، پھر آگے پڑھو نا آیت آگے اور خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے کیونکہ اس نے دور کیا لیکن پہلے شیطان نے ڈالا پھر تھوڑی دیر بعد اور اور بھی دیر بعد اور اور 53 پڑھو نا بھائی جان اچھا، وہ بھی پڑھ لیتا ہوں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو شیطان نے ڈالا نا ہاں تو آگے تو پڑھو نا یار پہلے اس میں تو ایگریمنٹ میں اس کا تب 53 میں بھائی میں جاتا ہوں آگے بھائی بھائی جاتا ہوں آگے مگر پہلے یہ ایگری کریں کہ شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے ڈالا آگے تو پڑھو 53 تو دونوں کو سمجھ میں آئے گا نا ملن کیا ہو گیا کیا بات ہو گئی بھائی آپ کتنا مجھے آپ ڈسٹربڈ کیوں ہیں اچھا- اتنے اچھا میں پڑھتا ہوں میں پہلے یہ تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ایسے لوگوں کے اجمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دل میں شک کی بیماری ہے جیسے تمہارے دلوں میں شک کی بیماری ہے ایک مسلم کے سنو سنو سنو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے ہم لوگوں کے دل میں ہاں۔ بیماری ہے نہیں ہے ارریلیونٹ ہے بیماری ہاں۔ یار بڑے پانڈے میں یہاں ہاں۔ پہ کنٹراڈکشن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یٹ شیطان نبیوں کو خراب نہیں کر سکتا یٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نبیوں کو خراب کر رہا ہے یہ اجمائش کی بات چلیے 53 آیت نمبر میں جس کے دلوں میں بیماری ہے اور اسی طرح سے سورہ عمران میں بھی سورہ عمران میں بھی یہی عمران میں شفی بھائی شفی بھائی یہ مدعا نہیں ہے دلوں میں بیماری عام لوگوں کی ہے پرابلم یہ ہے آپ نے ابھی جو قرآن کیا جب شیطان خود بولا جب بھائی ایسے نہیں چلتا ابھی آپ نے یہاں پہ قرآن کی آیت جو دی اس میں شیطان جب بولا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ کیا بولا سوائے اس کے جو تیرے خاص بندے خاص بندوں کو نہیں بہکا سکتا رائٹ رائٹ اوکے نبی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یٹ قرآن ہی بول رہا ہے کہ نبیوں کو شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے بہکاتا ہے لیکن بعد میں اللہ فکس کر دیتا ہے تو شیطان ایک تو بہکایا نا میچ ہاں، فکسنگ ہو گیا نا تو ابھی آگے سنو سنو نا نہیں نہیں آگے شیطان ایک دفعہ تو بہکایا نا پہلے یہاں پہ بات ختم کرے کیوں بہکایا کس لیے بہکایا ارریلیونٹ اس کا ریلیونس نہیں ہے کیا شیطان بہکایا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اس پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے اثر کس پہ ہو رہا ہے جو جس کافر لوگ نے سجدہ کی ہے نا ان کے پر وہ چیتان کا کلام کا اثر ہو گیا وہ لوگ ہاں۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ وہ کیوں نہیں وہاں پہ سر آپ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ آپ پھنس گئے آپ آپ پھنس گئے میں بتا رہا ہوں کیسا آپ اس طرح سے پھنس گئے کہ قرآن خود بول رہا ہے اس قرآن کو میں نے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم کو تقوا اختیار کرے آپ ایسے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں جن کو عربی کا عام بھی نہیں معلوم آپ کو ایک آیت کے بعد ہاں آپ کو ایک آیت میں کوئی سناؤں گا سنو میرے پاس ایسے ایسے قرآن حافظ آدمی لوگ ہے ایک آیت سنانے کے بعد آپ دوسری آیت بھی سنا سکتے کہ نہیں سنا سکتے جب تم کو عربی کا عام بھی نہیں معلوم تو کائے کو یہ ہندی ہندی میڈیم والے کو الو بنا رہے ہیں آپ کتنی بھی صفائی دو نا شفی کتنی بھی صفائی دو آپ شفی شفی بولو آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ عالم لے کے آئیں گے آج کے دن میں لے کے آئے میں کیا بولا آپ کو بولا یا نہیں مجھے اس طرح کی بکواس نہیں سننی I am tired of you please logic ابھی شفی تمہاری لاجک آلریڈی گھاس چڑھنے چلی گئی ہے آپ بزرگ بندے ہیں میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا ہندی میڈیم والے کو اوکے تھینک یو اوکے یار میں ان کے ساتھ بدتمیزی اس لیے نہیں کرنا تھا میں نے ان کی شکل دیکھ لی ہے بزرگ شخص ہے لیکن یہ جس اینگل پہ آپ جا رہے ہیں مجھے بدتمیزی کرنی پڑ جائے گی مجھے غصہ آ جائے گا تو میں نے ان کو خود نکالا ہے یہ گئے نہیں ہے میں نے نکالا ہے so let me tell you guys کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا اس چیز کا کیونکہ لاجک اسی وقت گھاس چڑھنے چلی گئی ان کی جب اللہ کہتا ہے کہ شیطانوں کا کوئی سروکار نہیں ہوئے گا وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ یٹ اللہ قرآن میں ہی بول رہا ہے کہ شیطان نبیوں کو وسوسہ ڈالتا ہے بعد میں اللہ اسے فکس کرتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ ڈالنے ہی نہیں دیتا لکھا ہوا ہے ڈالتا ہے بعد میں اللہ فکس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے آئی ہیو ٹو لیٹ ہم گو کیونکہ اب مجھے تپ چڑھ جائے گی اور میں تپ نہیں چڑھانا چاہتا اپنے آپ کو کیونکہ بھائی جو ہیں کافی سینئر بھائی ہیں بزرگ بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا یہ اپنے ساتھ سینئر اسکالرس لے کے آئیں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ نہیں لے کے آئے میری ان سے گزارش ہوگی کہ شفیع بھائی اپنے ساتھ سینئر اسکالرس اب لے کے آئیں کیونکہ ان کی حجتیں جتنی دفعہ انہوں نے دی ہیں وہ ہم نے تمام کی ہیں اب ان سے کوئی سینئر بندہ یہ لے کے آئے تو پھر ان سے گپ شپ کریں گے مسیح مسٹر الونا صاحب انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو سر اور کیا حال ہے کیسا چل رہا ہے دھندا جی سر آپ کا دھندا کیسا چل رہا ہے چلتے رہتا ہے بھائی سپر چیٹس کی تو بارش ہو رہی ہے سنے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ کے جی دین کو بدنا کر رہے اس کے نام پہ کھا رہے چلو ماشاء اللہ کیا بات ہے اور کہاں ہے سر سبحان اللہ سر اللہ کی برکت اللہ کی دین ہے آپ کو نہیں ہاں دیتا ہمیں دیتا ہاں چلو بہت اچھا ہے نا اس رب کی دیر دیر ہے ہے ہے یار یار یار وہ وہ وہ اپنے بھائی بھائی بھائی کہاں کہاں اچھا، ہوئے ہیں ہیں ہیں شیطانی آیتوں کے بارے میں میں میں بات بات بات بات کرتے ذرا ذرا نہیں نہیں سائل تھوڑی کہیں آگے پیچھے ہو گئے آ آ جائیں جائیں جائیں گے گے گے کوئی مسئلہ کیمرہ جب کریں نظر سے سے کیجئے آئے کروں گا ان چلے پھر آپ بیک میرا بچہ جی گلزار خان رضا مومن مومن آپ آپ ہیلو ہیلو جی سر سر سر السلام علیکم وعلیکم السلام احمد گلزار صاحب آپ مومن ہیں ہاں، سر میرا نام غزل خان رضا ہے اچھا آپ نے نام غلط پڑھ دیا سوری سر ہاں، سوری احمد گلزار بھی بیٹھا نا احمد گلزار آپ مومن ہیں اچھا اچھا میری بات سنو تم پاکستانی ہو سر میں ان میوٹ کروں ایک سیکنڈ سر گلزار خان رضا ایک سیکنڈ رکیے گا آپ میوٹ کر لیں ذرا یہ دیکھیں ذرا پاکستانی آیا کوئی میرے پاس جی احمد گلزار صاحب اوکے سر اوکے آپ پاکستانی ہو جی سر آپ نے کیا پٹنا میرا آپ پاکستانی ہو یہ بتاؤ سر میں نے آپ کو بھی بولا تو ہے جی جناب آپ نے کیا پٹنا ہے میرا آپ کدھر کے ہو یہ بتاؤ آپ کو میں بتاتا ہوں پتہ کر کے آئیے اپنی والدہ سے پتا کر کے آئیے آپ اپنی آپ کے پاس اتنے ہو نا بتا دیں گی آپ کی والدہ بتا دیں گی میں کہاں پہ رہتا ہوں آپ کی والدہ کو پتہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مہینہ ہے ان سے بات نہ کرو میں نے کہا اس کا ایڈریس اچھا، پتہ اچھا، آپ کی اچھا ہاں سر پتہ آپ کی والدہ کو پتہ ہے غصہ کیوں ہے میں کو بتاتا ہوں آپ کی والدہ کو غصہ اس لیے ہے کہ آپ جیسے بچے کو پیدا کروا کے تو میں بھاگ گیا تھا وہاں پہ آپ کی والدہ مجھے پسند نہیں آئی تھی اس وجہ سے میں نے غصہ اور بتایا کرا کے تجھے جاؤں گا تو ایڈریس دے گھر آ کے ماریں ہاں، گے ہاں تجھے گھر گھر آ کے ماروں گا گھر آ کے ماریں گے ہاں والدہ سے ایڈریس لے اپنی والدہ سے ایڈریس لے لیں اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں اس والدا کو جہنم تو تو جہنم چی گلم جہادیوں سے سے یہ خود کو بول رہا ہے ابھی تک لگی آپ کو اردو ختم ہو گئی اردو بھی اردو بھی بھول گئی سمجھ نہیں تو ایڈریس بتا صرف ایک بات بتا ایک بات بتا اگر تو مجھے مارنے آیا چل جائے سب اگر سب اگر سب اگر احمد سن تو لیٹس سے مجھے مارنے آیا سر سو سو ایگزامن کر اس بات کو ایگزامن کر اس بات کو ایگزامن کر تو مجھے مارنے آتا ہے ایگزامن کر اس بات کو تو مجھے مارنے آتا ہے ٹھیک ہے بندوق لے کے آئے گا چاقو لے کے آئے گا کیا لے کے آئے گا مارنے تیرے لیے میرے ہاتھ ہی کافی چل ٹھیک ہے تو نہتا آ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے تو مجھے مارنے آتا تو میرے گھر کے باہر آ کے مجھے للکارتا ہے ایڈم باہر نکل تجھے مارنا میں نے میں اندر سے باہر نکلتا ہوں میرے پستول ہے میں کرتا ہوں ٹھا تیری وہاں پہ ٹیٹھی بج گئی اب میں نے مارا بھی سب سب سن ذرا میں نے مارا بھی تیری سن سن ہاں ہاں سن سن سن سن میں ماروں گا بھی تیری ٹانگ میں گولی پھر میں کیا کروں گا تجھے پٹھا کروں گا کتا بناؤں گا اور کونڈم چلا کے تیری وہ بجاؤں گا وہ بجاؤں گا وہ بجاؤں گا بجا بجا بمبولا بمبولا ٹل دیتھ <laughs> <laughs> یہ مجھے مارنے آئے گا سالہ حرامی <laughs> استغفر اللہ <laughs> نہتا آئے گا سالہ چل دفاؤ ایک نمبر کا او مائی گڈنس سیریسلی سائل صاحب آپ نے مس کی ہے دس کنورسیشن اگر آپ سن رہے ہیں تو انجوائے کرتے اینی ہاؤ آئے چلتے ہیں صلاح صلاح الدین الدین صاحب صاحب اچھا سوری آپ کے پیچھے ہیں آپ یہاں پہ جو ہے نا بات کرنے کے صاحب کہتے ہیں جھوٹے یار کون چینج کر دیتا یار کی کر دے کون ہے الدین کے نام سے فیمل آئی ہیں جی آواز آ رہی جی ابھی تو آ رہی ہے بڑی بہترین ایکس مسلم ساحل سے مجھے بات کرنی ہے ایکس مسلم ساحل جی ذرا آگے پیچھے ہوئے ہیں آپ مومنہ ہیں جی جی کیونکہ اچھا، جی۔ مجھے اتنے مطلب میرے ماں نے میری تربیت اتنی گڈیا نہیں کی ہے کہ میں آپ کے منہ لگوں تو اچھا لیکن اچھا اچھا, اچھا، یہ والی طبیعت یہ والی تربیت صحیح ہے کہ ایک بندہ ہے مجھے کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہے تو ہاں ہاں۔ یہ تربیت صحیح ہے نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے ہاں۔ نہیں نہیں یہ اگر صحیح نہیں ہے تو میں تو ابھی رسپونس ذرا مناسب کیا ہے مجھے ڈیتھ تھریٹ دے رہا ہے وہ سالا کی اولاد اور میں اس کو کچھ نہ کہوں ایک سیکنڈ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے آپ اسے آگے سے چمی دیں گی نہیں ابھی تو اس نے مطلب دھمکی دی مگر آپ ویسی بھی مطلب ہر سٹریم میں مطلب یہ گالیاں اور یہ یہ آپ کی زبان جو ہے تو گندے لوگوں کے منہ مجھے نہیں لگنا تو آپ پلیز اس کو بلائیے مجھے اس کو سوال میں نے تو کبھی گالی تب تک نہیں دی جب تک کوئی اگلا گالی نہیں دے لیکن آپ کے نبی نے تو ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ لوگوں کو گالیاں دو آپ کے نبی نے تو ایکسپلیسٹلی یہ بات کی ہے کہ لوگوں کو گالیاں دو کہاں پہ کہا کہاں کہا بخاری کے اندر تو آپ بتاؤ گے تو آپ بتاؤ گے کہ بخاری کے اندر یہ ہے اور وہ ہے ہم مان لیں گے تو بخاری کو نہیں مانتی آپ بخاری جھوٹا ہے بخاری کو مانتے ہو لیکن آپ کو نہیں مانتی کیونکہ پیسوں کے لیے سننا ڈاٹ کام پہ بخاری دیکھیں سننا ڈاٹ کام پہ بخاری دیکھیں سننا ڈاٹ کام پہ بخاری دیکھیں سسٹر یہ کیا کہہ رہا ہے پڑھیے ذرا پڑھیے نہیں ویسے آپ کے لہجے سے مطلب آپ کی زبان سے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ مسنجر اللہ جو زبان ہے وہ آپ کی مطلب تربیت پر دلالت کرتی ہے کوئی بات نہیں محمد صاحب سے بہت اچھی تربیت ہے میری محمد ہاں۔ صاحب ٹو حسین گالیاں نکالو نہیں آئی ہوں نا گالیاں نکالو نہیں محمد صاحب کیوں محمد صاحب نے کیوں محمد یہاں موجود نہیں ہے وہ مر وہ وفات پا چکا ہے مر چکا ہے نا جی وہ وفات مرے ہوئے شخص کو کیوں فالو کر رہے ہو تو اس کو تو ہم پالو کریں گے نا کیونکہ ہمارا نبی ہے آپ مت جی ابھی آپ نے کہا مر گیا تو آپ آپ آپ بھی تو جیزس جو مر گیا ہے اس کو خدا مانتے ہو وہ کیوں مرا تو نہیں ہے اسلام کے پھر مرے گا نا نہیں نہیں ابھی تو نہیں نا مرا دو ہزار سال سے تو ہاں۔ نا قرآن ہاں، کے مطابق قرآن کے سر دیکھے قرآن کے مطابق جیجس دو ہزار سال سے زندہ ہے ہاں، یہ جب آئے گا تب دیکھیں گے نا ابھی تو نہیں نا پتا ابھی تک تو زندہ ہے نا جی، جی، جی، خدا مانو ہم نبی کو مطلب مجھے کوئی ایک شخص ایسا دکھا دو شخص جو دو ہزار سال سے زندہ ہو ہے کوئی کوئی انسان دو ہزار سال سے زندہ ہو سکتا ہے یہ کہاں پہ ہے کہ وہ دو ہزار سال سے زندہ ہے بھائی دیکھو نا قرآن مانتا ہے کہ محمد سے چھ سو سال پہلے جیزس آیا اور قرآن مانتا ہے کہ وہ زندہ ہے قرآن پھر احادیث میں یہ بھی ہے کہ وہ آئے گا اور پھر فیوچر ہے نا زندہ ہے نا دو ہزار میں کوئی اور سوال کرنے آئی تھی سمپل سوال سال سے سمپل سوال ہے یہاں پہ ہاں۔ جو جیجس ہے آپ کا وہ دو ہزار سال سے ابھی زندہ ہے کہ نہیں آپ میں نہ شرم ہے نہ لحاظ ہے آپ انتہائی بدتمیز ہو ٹھیک ہے تو مجھے اچھا، آپ کے منہ نہیں لگنا تو ایک سائز سے مجھے ایک سوال مجھے بھی آپ کے منہ نہیں لگنا ہم لوگ ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ نہیں لگ رہے ہیں نہیں ایک مسلم کے تو بہت سارے چینلز ہیں مطلب لیکن وہ بہت آرام اچھا۔ سے بات کرتے ہیں مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں بہت پیار سے آرام سے بات کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پیار سے آرام سے بات کرے آپ نے پیار سے آرام سے بات کرنی پیار سے آرام سے میں آپ سے نہیں نا میں اس سے کروں گی جس کے مطلب جب وہ آئیں گے تو آپ کو واپس لے لیں گے thank you bye bye okay جب ساحل صاحب آئیں گے آپ کو واپس ایڈ کر لیں گے اچھا جی جی مسٹر غزل خان رضا جی فائنلی یعنی میرا نمبر آ گیا جی سر میرے کو نا ایک کوشچن تھا سر میں شروع سے بائی برتھ مسلم ہوں سنی جی آپ اسلام چھوڑ دیا جی سر میں شروع سے مسلم سر میں اب اس قادات پہ ہوں کہ میرا ہر ایک چیز سے وشواس اٹھ چکا ہے ایونچولی میرے کو آپ کے ان سب آئی ڈیز کے بارے میں آن لائن کے بارے میں میری ایک فرینڈ نے بتایا تھا تو جب میں نے اچھا۔ یہ سب سنا آواز آ رہی ہے آپ کو میری سر دیکھیں مجھے آج تمید نہیں ماننی اگر آپ نے چھوڑ چکے ہیں اسلام تو سر ٹھیک ہے بہترین ہو گیا ویلکم آؤٹ آف اسلام نہیں نہیں ابھی چھوڑا سر میں نے ابھی چھوڑا نہیں ہے مجھے کو مجھے نا جسٹ سر سر مجھے نا ایک کوشچن کرنا ہے کیونکہ ابھی ہلو جی سر جی؟ جلدی سے سوال رکھ لیں sir you are wasting our precious time sir hello جی سر حکم جی جان بول دیں آج کے دن میں سر غزل بھائی آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے شارٹ میں بتائیے نا تاکہ اس حساب سے آپ کو ہم کچھ بتائیں غزل بھائی Uh, ہاں جی ہلو جی, جی،, جی بتائیے جی وہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا ہاں بولیے نا ایڈم سے جی، کیا پرابلم ہے آپ کو یار آپ سے تو اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا نہیں وہ مطلب بدتمیز ہے انتہائی اور اس کی تربیت بھی نہیں آپ سے مطلب دیکھیے یہ دیکھیے سعید اللہ جی آپ کے ساتھ تو بدتمیزی نہیں کیا ہے نا یہ غلط طریقہ ہے نا آپ آتے ساتھ مطلب اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے مطلب آپ بول دو گے تو اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ بولیے آپ کی بات جو ہے ہم مانیں گے میں خود اس کو روکوں گا لیکن یہ غلط طریقہ ہے نا آپ سے اس نے بدتمیزی سے بات ہی نہیں کی دمکی دی تو وہ تو ٹھیک کیا مطلب لگے تھی یہ ویسی بھی مطلب اس کی اس کا اسٹریم دیکھو تو مطلب ایک عورت اس کا اسٹریم نہیں دیکھ سکتی اتنا اس میں گالیاں ہوتی ہے اتنی مطلب غریب لیکن رسول اللہ بھی تو لیکن لیکن سید اللہ جی آپ بتائیے رسول اللہ نے بھی تو گالیاں دی ہے حضرت ابو بکر نے تو ایڈم نے جو بات ابھی تک نہیں کہی اس سے گندی بات حضرت ابو بکر نے کہی ہے ابھی دیکھو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں ایڈم وہ لے کے آؤ اسکرین پہ حدیث ابو بکر والی آپ آپ ایک اچھی خاتون ہیں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایڈم زیادہ غلط بات کرتا ہے یا حضرت ابو بکر نے زیادہ غلط بات کی ہے یہ یہ یہ دیکھو آپ کے سامنے لمبی سی حدیث ہے دیکھیے اس میں ہاں، ہاں، حضرت میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں آپ جا کے اپنے کوئی بھی عالم سے جا کے حدیث چیک کر لینا صحیح بخاری حدیث number two seven three one two seven three two یہ دیکھیے یہ ایک طویل حدیث ہے لمبی حدیث ہے جی کون سی کتاب کون سی بک صحیح صحیح حل بخاری صحیح حل بخاری صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں دیکھیے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ کیا کہتے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے امسس سس بذر اللہ آپ کو پتا ہے کہ باقی چیز ادھر یہ جو ٹرانسلیٹر جو ہے جو مسلم علماء نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہے پوری حدیث کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے لیکن یہ جو تین الفاظ ہے امسز بدر اللات اس کو کیوں ٹرانسلیٹ نہیں کیا پتا ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے پتا ہے نہیں کیا مطلب ہے میں میں بتاؤں آپ کو پھر غصہ نہیں آئے گا نا نہیں آئے گا اچھا اس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ جا کے لات کی چوت چاٹو یہ کس سے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے لات مطلب دیکھو کس لات جو ہے وہ جو مشرقی نے مکہ تھی ان کی ایک دیوی تھی لات اس کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ عبادت کرتے تھے اس کی ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جا کی جا کے لات کی چوت چاٹو آپ بتاؤ کہ آڈم نے ایسی گالی دی کبھی چوت کیا چیز ہے مجھے اردو سے میری مادری زبان کوئی اور ہے اس لیے مجھے مطلب جہاں پہ سیکس کیا جاتا ہے اور بچہ جہاں سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر لات کو کہہ رہا ہے تو لات تو پتھر تھا نا اگر میں پتھر کو میں کیا ان کی دیوی تھی کوئی انسان کا وجود تو نہیں تھا اس کا oh تو اس طریقے سے اس طریقے سے مطلب الفاظ استعمال کرنا یہ صحیح ہے میرے پاس یہاں دیوار ہے میں اس کو ابھی چاٹوں اچھا، دیوار کو چاٹو گے نا دیوار محمد صاحب نے جب بولا کہ جا کے اپنے فادر کا پینس پہ چکی مارو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کون سے حدیث میں کہا ہے آپ کچھ بھی بولے ہم مان لیں اچھا بی بی جی اگر ہم جو بتا رہے ہیں سنیے نا بی بی جی سنیے نا میری میری بات سنیے بی بی جی بی بی جی،, جی میری بات سنیے اگر ہم نے جو بتایا میری بات سن کے چلے جائیے آپ اپنے بچے کا دھیان رکھیے وہ زیادہ ضروری ہے ریفرنس جی، لے کے جی۔ چلے جائیے ہم جو بتا رہے ہیں اگر ویسے کا ویسا آپ کی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گی اتنا بتا دیجیے دیکھیے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے الاداب المفرد میں 963 حدیث نمبر ہے اس میں کیا کہتے دیکھو رسول اللہ then tell him to bite his father's male organ and do not speak figuratively that is be explicit ہاں ایکسپلسٹ رہو کیا ہے اپنے باپ کا ہاں اپنے باپ کے لنڈ کو چباؤ آئی ایم ریئلی سوری کیونکہ آپ میں یہ الفاظ استعمال رسول اللہ کہہ رہے کس سے مطلب کہہ رہا ہے اچھا پوری حدیث پڑھ دیتے جو مسلمان یا غیر مسلم مسلمان یا غیر مسلم جو اپنے لینیج پہ فخر کرتے ہیں ان کو کہو یہ کس بک میں صحیح البخاری الادب المفرد صحیح حدیث ہے سامنے آ کے سکرین کے اوپر دکھا بھی ہے گریٹ صحیح حکم صحیح نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث ہے یہ بالکل صحیح ہے باقی میں ضعیف اور کمزور باقی سب ضعیف یہ سامنے لکھا ہوا ہے سامنے لکھا دیدی جی، جی، سامنے لکھا ہے نا گریڈ صحیح الالبانی شیخ الالبانی نے اس کو گریڈنگ کر کے صحیح کہا ہے یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے لکھا ہے نا ایسا انکار کرنے سے تھوڑی نہ چلے گا دیدی ہاں، ٹھیک ہے میں نے اب دیکھ لیا صحیح ہے میں نے ہاں۔ پہلے نہیں دیکھا تھا اس لیے ٹھیک ہے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایڈم ایسا بولتا ہے کیا کسی کو باپ کا لنڈ چباؤ نہیں تو تو نہیں بولتا نا مطلب نبی کو نہیں مانتا لیکن پھر گالیوں میں نبی کو مانتا ہے پھر ارے لیکن آپ پھر نبی کو آپ تو پورا فالو کر رہے ہو یہ تو بس اس سے کم والی گالی دیتا ہے تو آپ کو اتنا غصہ ہے تو نبی پہ کتنا غصہ ہونا چاہیے آپ کو دیدی یہ سب نہیں بولنا چاہیے لیکن چونکہ آپ اتنا بڑا ایک چیز کو لے کر مجبوراً آپ خود فیصلہ کر لیجیے کیا کہیں گے ایسے رسول ایسے صحابہ پہ جو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے اتنا علم نہیں ہے لیکن میں کوئی اور چیک کر کے آئیے نا چیک کر کے آ جائیے نا آپ وہ تو میں ابھی ابھی ابھی پڑھ رہی ہوں مطلب قرآن کو بھی سیکھ رہی ہوں اور بھی ٹھیک ہے بتائیے کیا بات کرنے آئی تھی آپ آپ وہ نے مجھے مطلب بلا دیا ہاں میں وہ یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ اتنی ڈینجر چیز جب سنے ہو تو آٹومیٹکلی وہ سوال تو بھول ہی جاؤ گے آپ نہیں آپ لوگ کوئی مطلب کوئی اور باتوں میں مطلب انسان کو جا دیتے ہو نا تو اس سے مطلب بات بھول جاتی ہے اچھا بولو سوال کیا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر کرسچن رہتے ہیں نا تو کہاں سے آپ مطلب جرمنی میں مطلب امریکہ میں یہاں سب آپ جرمنی کی ہے تو جو یہاں پر مطلب جرمنی کیوں بولو ڈچ کا ایک سینٹنس بول آپ میں بات ہی نہیں کر رہی آپ بتایا میں نے تو رسول اللہ کو تمیز سکھاؤ نا رسول اللہ کیا تھی کیا نہیں تھی وہ اب نہیں ہے میں اب اس سے بات کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑا مطلب تمیز سیکھو پھر آ کے مطلب ہم آپ کے اسٹریم سنیں گے پھر جی، جی، کچھ آپ سیکھیں گے نا اتنا گالیاں دے رہے انسان کیا سیکھے گا مطلب گالی دی ہے تو رسول <laughs> نہیں دیتے ہیں میں نے خود سنے اسٹریم میں آپ میرا کڑا ہو گیا میرا یہ ہو گیا جو مجھے گالی بھی نہ نکالوں ایک بندہ جو لیکن میرا ایڈم ایڈم ایڈم ایک منٹ میرا کھڑا ہو گیا یہ گالی کہاں سے ہوئی نہیں بہت ساری دیتا ہے نا اور یہ بھی تو گالی ہے نا مطلب کیا میرا کھڑا ہو گیا یہ کیا ہے گالی ہے کوئی ابھی مجھے اتنا یاد نہیں ہے مگر یہ میرا ٹامی کھڑا ہو گیا میرا ٹامی کھڑا ہو گیا میرا کتا کھڑا ہو گیا کیا ہو گیا اس پہ گالی کا ہے وہ جو شخص آیا اس نے دمکی دی تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ دمکی دیتا مگر اس نے اتنی گندی گالیاں دی اور اس نے ایک بھی گالی دی یہ پہن کر یہ یہ وہ کروں گی میں نے رکو تو صحیح دیدی رکو تو صحیح پہلے میں نے ملٹیپل ٹائم سوال کیا کوشش کروں کہ حدیث دے دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ پھر جو اس کو میں نے بتایا کہ جہنم میں جاؤ گے چین تمہاری پچھوارے کے سوراخ میں ہوگی وہ بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے اسلامک اسکرپچر میں دکھا دیتا ہوں ان کو بہرحال کچھ بھی نہیں کہتا نہیں میں تیرے گھر آؤں گا میں نے کہا کس طرح آئے گا چاقو سے مارے گا دیدی سن تو لینا اب چاقو سے مارے گا پستول سے مارے گا کہتا آؤں میں نے کہا پھر آ تو نے ہتھا آئے گا میں تیری ٹانگوں پہ گولی ماروں گا کہتا میں جنت میں جاؤں گا میں نے کہا کون کہتا تجھے جنت میں جانے دوں گا ٹانگوں میں ماروں گا پھر تجھے بمبولا ٹل ڈیتھ کروں گا تو کہہ رہی ہے کہ غلط کیا نہیں اچھا، میں اسٹریم مطلب- سنتی ہوں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ میں مطلب کتنا وہ اخلاق ہے کتنا آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے وہ تو میں باقی بھی سنتی ہوں آپ کو اتنا عرصہ فالو کیا ہے کہ اب میں کیا کروں کہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا ان کی حجتیں وہ تو مطلب پیسہ انسان سے کچھ بھی مطلب بلوا سکتی ہے نا کچھ بھی مطلب تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں وہ تو خیر پیسے کا زور ہے اس پر آپ مطلب اچھا دیدی <laughs> اچھا دیدی اچھا ایک منٹ ایڈم ایک منٹ دیدی آپ پڑھی لکھی ہے دیدی جی میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہونا آٹھویں تک پختون آٹھویں آٹھویں تک پختون ٹھیک ہے آٹھویں تک بھی پڑھی دماغ تھا تبھی تک تبھی تو آٹھویں تک پڑھی ہے نا آپ ہاں دیدی مجھے پڑھنا پسند نہیں تھا اس لیے میں نہیں پڑھی اچھا لیکن دماغ تو ہے نا آپ کے علاقوں میں تو جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے مختون لوگ جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے میں تو میں مجھے تو آج تک کسی نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے پختونوں میں کم از کم تھرٹی ٹو ففٹی پرسینٹ لوگوں کی ملٹیپل بیوی ہیں آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ کی ایک اور سوکن آ جائے یعنی کہ ایک اور میں نے تیرہ سال میں آٹھویں کلاس میں بالغ ہو کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور میری میاں کی پہلی دو بیویاں تھی تب شوق اچھا، آپ نے ایسے شخص مرد سے شادی کی آپ نے ایسے مرد سے شادی کی جو آلریڈی دو بیویاں رکھے ہوئے تھا جی اور بالغ ہو کر تیرہ سال میں خود اپنے بالغ ہو کے تیرہ سال میں اس وقت آپ نے اپنی مرضی سے لو میرج کی جی آپ کے خاون کی عمر کیا تھی میرے کی چالیس چالیس سال کی نہیں ابھی اس کے چالیس ہے میری بیس ہے اس کے چالیس ہے اچھا نہیں اس وقت کتنی تھی سات سال نیچے لے بتیس تیرہ تھرٹی تھری تینتیس سال کا وہ شخص تھا اس کی دو بیویاں پہلے تھیں آپ نے تیرہ سال کی عمر میں اس سے ایک اور شادی کی اور آپ کو بالکل یہ بات مناسب لگتی ہے ہاں مجھے مناسب لگتی ہے اس میں کیا ہے مطلب میرے بچے ہیں میرا شور کماتا ہے میں گھر میں بیٹھ کر یہ فضول چیٹ ویٹ کرتی ہوں مطلب پزول باتیں لوگوں سے کرتی ہوں میرا یہی کام ہے بس وہ کما کے لاتا ہے میں فضول باتیں کرنا آپ کا کام ہے بہترین <laughs> جی۔ بہترین بہترین ماشاء اور وہ باہر کماتا ہے سارا سارا دن باہر باہر رہتا ہے کماتا ہے اور میں گھر میں بیٹھ کر میرا کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے میں کبھی ادھر فون کرتی ہوں کبھی ادھر فون کرتی ہوں یہ یہی میرا کام ماشاء اللہ ارے دیدی ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ چوتھی بیوی ڈھونڈ رہا ہوگا تیرہ سال کی ہاں، ہاں، ہاں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کر جب آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے تو پرابلم نہیں آپ اگر اگر اس کو مطلب اسلام میں چار شادیات تبھی کرتے ہیں جب مطلب انسان میں طاقت ہو پالنے کے پال سکتا ہو جب پیسے ہو ہو ہو ہو یعنی پیسے پیسے پیسے نا جب پیسہ نہیں ہو تب ایک کرتے ہیں ہاں۔ اگر ایسا پیسے کی بیس کے اوپر آپ چار چار لڑکیاں رکھ لو میرے شوہر کے پاس پیسہ ہے تو اگر وہ حلال نکاح چوتی کرنا چاہتا ہے اور اس کو الگ گھر دے سکتا ہے مطلب اس کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اچھا مجھے ایک بات ہے مجھے ایک بات ہے اگر آپ کی تین بیویاں آپ کے خاون کی ایک بیوی کو کوئی سیکشل ڈیزیز ہو جائے God God for for bad bad آپ دونوں کو بھی ہو جائے گی فوراً سیکشل ڈیزیز تب ہوتی ہے جب ایک عورت کے پاس بہت سارے مرد آتے ہو ڈز نوٹ میٹر کچھ اور بھی گوگل پہ جا کے اگر ایک بیوی کو ہیسٹ انفیکشن ہو جائے ٹھیک ہے اگر ایک مرد کے دیدی سنو تو صحیح ارے دیدی سنو تو صحیح یسٹ انفیکشن عورت کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر مرد کے عزو تناسل سے نہیں آتا کسی بھی طریقے سے آ جاتا there are so many reason search کیجیے گا اگر کسی بیوی کو ییسٹ انفیکشن ہو تو وہ مرد اگر اس بیوی سے کر کے دوسری بیوی کے پاس آئے گا تو اس کو بھی ہو جائے گا تو کیوں اچھا آپ کی باری کتنے دن میں آتی ہے میں نے دیکھو دیدی دیدی آپ کی باری کتنے دن میں آتی ہے وہ وہ ایڈز وغیرہ یہ ان ان لوگوں کو لگتی ہے وہ نہیں نہیں پوچھ پوچھ رہے رہے آپ سے مطلب لیکن وہ ان لوگوں کو لگتے جب ایک عورت کے پاس بہت سارے مرد آتے ہو ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو oh جب ایک مرد ہو اور عورتیں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آج تک میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا سنو میری بات مجھے بتاؤ ہاں۔ آپ کی باری کتنے دن میں آتی ہے ایک ہی دن میں آتی ہے آپ کی باری یا چوتھے تیسرے دن میں آتی ہے آپ کی باری میں اتنی زیادہ مطلب پرسنلی نہیں جاؤں گی نا پھر تو رسول اللہ اور رسول اللہ پھر تو مطلب رسول اللہ رسول اللہ اتنا تو رسول اللہ تو رسول اللہ پھر وہ بھی تو بہت پرسنل پرسنل چیزیں بتائے ہیں ایک ہی ہاں۔ رات میں پاس جاتے تھے ایک ہی غسل سے سب کے پاس جا کے ایک ہی غسل کرتے تھے ہاں۔ رسول اللہ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے بیویوں کو حضرت <laughs> عائشہ کو ہاں میڈم اچھا، اسکرین <laughs> پہ لے کے شراب بھی بیچ سکتا ہے پیسے دی دی سنو اگر یہ بات جھوٹ نکلی یعنی ہم جو بتا رہے ہیں وہ اگر نہیں ہوگی اگر میں میرا چینل بند سنو میری بات سنو میں آج مطلب اس کو اپنا نبی مانے سے انکار کروں گی ٹھیک ہے مجھے ماشاءاللہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ بولے اگر یہ بات سچی نکلی دیدی اگر یہ بات سچی نکلی حدیث صحیح حدیث کے اندر آپ نے ابھی بولا ہے کہ آپ آج ابھی رسول کو ماننے سے انکار کر دیں گے رائٹ جی۔ جی کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب بیوی صحیح طرح سے پاک ہو جائے تب اس کے ساتھ ہم کرنا تو وہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لیے سب اوپر کون سی بک کا حدیث ہے دیدی یہ ہے صحیح آپ کے سامنے یہ prophet used to go around all his wife with one بات آپ جی. اردو میں بتاؤں میں مجھے انگلش محمد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ایک ہی mm-hmm. رات میں mm-hmm. جاتے تھے اور mm-hmm. پھر ایک گسل کے ساتھ ایک گسل کے ساتھ اور حیض والے کہا ہے کہ حیض میں ہم بستری کرتے تھے نہیں جی، وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں اچھا سپر چاٹ ہٹاتا ہوں میرے کو جی جی یہ دارالسلام صحیح بول رہا ہے دارالسلام کون ہے مجھے نہیں پتا یہ آپ مطلب کس دار السلام شیخ الار ہاں ہاں شیخ سنو میری بات یہ آپ کو شیخ البانی کا بھی مل جائے گا حوالہ اور دارالسلام والے کا بھی مل جائے گا آپ جا کے ہاں۔ چیک کر لیجیے سننا ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے ہاں، مومنوں کی ویب سائٹ ہے آپ نے جو ابھی جھوٹ بولا وہ حدیث مجھے دکھاؤ اور وہ مجھے شیخ البانی سے یا کسی اور مطلب سعودی عرب کے علماء سے صحیح دکھاؤ تو میں میں ابھی اسی وقت اپنے یہ لے صحیح بخاری لے لے علماء کو چھوڑے صحیح بخاری لے لے پڑھیے کیا لکھا ہوا جی آپ اردو میں پڑھ لیجئے کیا ہے جی the prophet and I used to take bath from a single pot while we were janaab during the menses he used to mm -hmm. order used to order me to put ازر اینڈ ٹو فون جی اردو میں بتائے نا مجھے mm-hmm. کیا ہوتی ہے ٹرانسلیشن تو عربی بھی نہیں آتی نا یہ لے جی جی، لے یہ لے یہ لے لے اردو تو اس نے مجھے اس وقت جمع کیا جب میں ہیز میں ہوں mm-hmm. فیبشرنی یہ لے یہ لیں اچھا، تو یہ حضرت عائشہ بول رہی ہیں حضرت ہاں، ہاں۔ عائشہ یہ ہاں، اردو میں کر لیتے اردو ٹرانسلیشنز کی پڑھتے ہیں اب دیکھیں اب آپ کو تھوڑی سی اردو آنی چاہیے لیکن چونکہ آپ وہاں کی ہیں تو آپ کو اردو مشکل ہو جائے گا حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے تھے جنبی مینس حالت جنابت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے پلس میں ہزار بند باندھ لیتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس وقت میں حائزہ ہوتی تھی مباشرت کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکس جی یہ صحیح بخاری ہے اور جنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے جس نے سیکس جنابت کی حالت میں جنابت کی حالت میں ہاں جس نے سیکس کیا ہو نا ہاں جی تو جب ہم مطلب وہ کہہ رہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جب ہم نے سیکس کیا ہو تو مطلب اس کا کیا تعلق ہے آگے پڑھ لینا آگے پڑھیں دو باتیں بتائی گئی ہے دو باتیں اگلی بات پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت یعنی کہ سیکس کرتے اس وقت میں حائزہ ہیز سے ہوتی پہلے مطلب پہلے مباشرت مطلب ہوتی ہے نا پھر وہ ایک برتن سے غسل ختم ہو گیا غسل ختم ہو گیا دونوں جن ہوتے تھے <laughs> ڈیش ہو گیا آپ سے ہزار بند باندھ کر لیتی پھر میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں ہائزہ ہوتی پھر اس کے بعد ڈیش ہے لیکن یہ ہائزہ والی مطلب میں اور نبی ایک برتن سے غسل کرتے تھے جب ہاں مطلب کیا لگتا ہے دیدی یہ دیکھو آپ اوپر ایڈم سی بخاری جو لکھا ہے نا وہاں پہ ایرو لے کے آؤ یہ دیکھو ہاں۔ یہ تین حدیث ہے ایک ساتھ اوپر سی بخاری ہاں دیکھو تین حدیث ہے two nine nine three zero zero three zero one اس میں تین باتیں بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے پہلی بات وہ ہے جو آپ بول رہی ہو کہ ایک ہی اس سے گسل کرتے تھے ٹھیک ہے پھر دوسری حدیث کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حیض میں ہوتی تو رسول اللہ ان کو حضرت عائشہ کو ازر باندھنے کے لیے کہتے اور اس کے بعد لکھا ہے مباشرت کرتے اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں حائزہ ہوتی تبھی لکھا ہے دیکھو نا صاف صاف تو لکھا ہے نا ادھر اس وقت میں حائزہ ہوتی دیدی آپ کو اردو پڑھنے کا دیدی ہاں، جی۔ آپ کو اردو پڑھنے کا رکے رکے رکے آپ کو اردو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ سینٹینس جب جی۔ ختم ہوتا ہے تب ڈیش ڈلی ہوتی ہے ڈیش نظر آ رہی ہے پہلے پہلے میری بات کلیئر کر لیں ہاں۔ آپ کو اردو کا پتا ہے کہ سینٹینس ختم ہونے کے اینڈ میں ڈیش آتا ہے نہیں مجھے اتنا نہیں پتا اردو کا میں مادری زبان کوئی اور ہے مجھے نہیں یہی تو بات ہے کہ آٹھویں پاس کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا نا ٹھیک ہے نا لیکن اتنا تو سمجھ گئی نا دیدی آپ حدیث پر اور قرآن پر بحث کرنے نہیں آئی تھی میں تو کوئی اور سوال پوچھنے آئی تھی لیکن ابھی آپ نے کیا کہا تھا دیدی ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے کیا کہا تھا میں چھوڑ دوں گی اسلام بتاؤ گے تو بتا دیا نا آپ کو میں نے تو آپ سے میں کوئی اور جی وہ بات میں نے بتایا میں جھوٹ نہیں بولے چھوڑ دیں اب محمد کو چھوڑ دیں لیکن آپ نے کہا تھا نا میں چھوڑ دوں گی محمد کو ایسی تو نہیں چھوڑ سکتی میں نے پڑھ لیا یہ حال میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں آپ کو بتا رہی ہوں اب مجھ سے مطلب ٹرانسلیشن مجھ سے بھی سنو نا ایسی بات کیوں کی مجھ سے سنیں یہ حدیث میں نے سنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا نہیں سننا میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو عربی بھی دکھا رہا ہوں عربی آپ کو پڑھ رہی جو آپ یعنی آتی نہیں ہے آپ کیا کر رہی ہیں جو آپ سکرین پر دکھا رہے ہیں میں وہی پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ حدیث میں نے سنا ہے ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بول میں نے سنا ہے میں اور کچھ زیادہ نہیں جانتی لیکن یہ حدیث میں نے سنا ہے اس لیے بتا رہی ہوں پڑھ سکتی ہیں جی میں کر رہی ہوں نا آپ تھوڑا صبر تو کریے ذرا یہاں سے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں پڑھیے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے ٹھیک ہے حالانکہ دونوں جن بھی ہوتے ٹھیک ہے تو جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تو ایک ہی برتن سے غسل کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے بس میں آزار باندھ لیتی آزار مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا کپڑا کپڑا کپڑا باندھ لیتی ٹھیک ہے ہاں۔ پھر آپ سے میرے ساتھ مباشرت کرتے ٹھیک ہے اس وقت میں حائزہ ہوتی اور آپ اپنا سر مبارک میری میں پورا پڑھ پڑھ لیتی پورا کر یہاں پہ ڈیش آ گیا یہ والی بات ختم ہو گئی ہاں۔ اردو میں نہیں لیکن اگر وہ حیض کے حالت میں کے حالت میں مباشرت کرتی تو غسل کا تو پھر نیچے آنا چاہیے تھا نا غسل تو پھر بعد میں الگ الگ ہے تین حدیثیں دیدی تین حدیثیں اوپر دکھ رہا نہیں آپ کو صحیح البخاری 299 300 301 اوپر دکھ رہا کہ نہیں لکھا ہوا صحیح البخاری 299 300 301 ہوتی اور آپ صلی اللہ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتی وہ تیسری بات ہے ابھی اتکاب میں بیٹھی ہوئی ہوتی اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ کا سر مبارک ہاں یہ تیسری بات بات ہے ہے ہے تیسری تو تین چیز two ninety nine three hundred three zero one تین الگ ہاں۔ الگ چیز ہے اس میں سے ایک چیز وہ ہے کہ وہ جب ہائی مطلب تین حادیث مطلب ایک ساتھ کس نے جوڑ لیے یہ آپ لوگ سافٹ ویئر والے نے ارے ہم یہ سننا ڈاٹ کام ہمارا تھوڑی نہ ہے دیدی کچھ بھی بولتے ہو آپ نہیں اگر یہ تین احادیث ہے تو مطلب ہر ایک حدیث اور ہر ایک بات کو الگ الگ ہونا چاہیے نا تو تین باتیں ایک ساتھ کیا ساتھ مطلب میں ارے لکھ دیا ساتھ میں لیکن ہے نا وہ بات تو الگ الگ ہے نا الگ الگ احادیث ہے نا حیض کا الگ ہے حیض کا الگ ہے جنابت میں غسل کرنے کے الگ اچھا، احادیث ہے اچھا، نا اجبی بھی چھوڑ مجھے پتہ لگ گیا تم نہیں سننا تو اپنی آخری مدہ رکھ لے پھر چلی جا نہیں تو ایسی ایسی ویسی ہم ہر بات کو تو نہیں سنتے نا ہاں، ٹھیک ہے یار آگے چل آگے چل آگے چل ہم ایسے کدو کریلے کو اپنا تو دو بیویوں والے خامد نے شادی کی ہے تو اگلی اپنی بات رکھتا کہ پھر ہم اگلے بندے سے بات کریں جی تو میں اپنا یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر جو کرسچن ہے نا تو جیسا سلمان یہاں مطلب یورپ میں یورپ میں آپ جی۔ نے اپنے خامن سے اس لیے شادی کی تھی تین دو بیویاں ہونے کے باوجود تاکہ آپ یورپ چلی جائیں ارے جو میں نے جس چیز کے لیے بھی کی ہو آپ وہ چھوڑے اچھا اسی لیے کی تھی اوکے سمجھ لگی اوکے آگے چلے <laughs> <laughs> پتا گیا مجھے اب آپ نے کیوں کی تیرہ سال میں اس کے ساتھ آتی ہے آپ نے کہا شکر ہے میں یہ پختون علاقے سے باہر نکلوں گی ان پاگلوں نسوار کھانے والے لوگوں سے باہر نکلوں وہ باہر کی کنٹری میں چلو مجھے اچھی گاڑی اچھا بنگلہ دے گا اور یاشی کرائے گا بالکل نہیں ہم ویسے بھی وہ جو آپ سوچے ہم وہ والے نہیں ہم مطلب بہت اچھے مطلب ہمارے مطلب ہے ہاں، ہاں، ہماری سب کچھ ہے ہم جی, جی، مطلب آگے چلے مجھے پتا ہے کتنے اچھے نسوار ہاں۔ کھاتے ہیں سرکاری لوگ مجھے بالکل پتا ہے تو نسوار کا مطلب نسوار چھوڑیں اس بات کو آپ اپنی مدعا رکھے شراب سے تو نہیں نا مطلب وہ بری چیز ہے دیدی شراب بری چیز نہیں ہے شراب بری چیز ہے تو نسوار شراب سے زیادہ بری اچھا نسوار زیادہ بری ہے شراب سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا مجھے نہیں پتا نسوار بری ہے دونوں ہی برے ہیں نسوار بھی بری ہے شراب بھی بری ہے نسواری میں اتنا زیادہ نشا نہیں ہوتا جتنا شراب میں ہوتا ہے وہ اگر, آپ شرابی سے پوچھیں گی تو وہ بھی جو زیادہ شراب نہیں چڑھتا ہوں نہیں چڑھتا یعنی دیدی آپ بیئر پیو دیدی بیئر پیو بی کس چیز کو کہتے ارے بیئر پیو کیا بیئر بیئر بیئرپی کس کو کہتے پیو سر پٹکنے والا کام کرتے ہو دیدی آپ ووڈکا پیو ووڈکا سوال لے لے یار دے یار آگے چلتے ہیں یار دیدی کو چوت نہیں معلوم ووڈکا نہیں معلوم بیئر نہیں معلوم دیدی کو معلوم کیا ہے سر تیرہ سال کی عمر میں ایک پٹھان سے شادی کر لی تو کیا ساری عمر گھر سے باہر نہیں نکلی اور دیدی کے گھر میں رہی ہو اور دیدی کے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور دیدی کہہ رہی ہے کہ تیرہ سال میں میں میچور ہو گئی تھی اسلام مطلب یہ جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہو پھر عیاشیا کرتے ہو تو آپ نے دیکھی ہوگی تو میں تو کوئی عیاشی نہیں کرتی نہ میرے پاس اتنا فضول کا پیسہ ہے تو میں دیدی ناریل پانی پیے ہو دیدی ناریل ہاں۔ پانی پیے ہو جی ناریل تو پتا ہے نا جی جی ناریل جانتی مینگو پتا ہے اس کو پکڑ کے اپنے سر پہ پھوڑ لینا پلیز جی، جی۔ ضرور آپ کے سر پر میں پوٹی لیکن آپ مطلب مجھ سے دور ہونا ہے ارے کوئی بات نہیں آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں میں آ جاؤں گا خود آپ کے پاس نہیں نہیں مجھے اللہ مجھے معاف کرو پلیز میرے پاس تھا آپ اپنی جگہ میں اچھے ہو پیسے کماؤ ایش کرو بیئر پیو وہ کرو یہ کرو بہت مہربانی اچھا, اچھا۔ ارے بیئر پیو بیئر پیو دیدی کو معلوم ہے بیئر دیدی ایڈی بن گئی ہے بڑی چلا گئی دیدی پکڑی گئی دیدی پکڑی گئی دیدی پکڑی گئی دیدی پکڑی گئی دیدی ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے گیم ڈال رہی ہے گیم ڈال رہی ہے دیدی نہیں دیدی کو سب پتا ہے اچھا، تیرہ سال کی عمر میں یورپ چلی گئی ہے پتا دیدی کو سب ہے چاہے برقع پہن کے باہر نکلتی ہے پتا سب ہے دیدی کو نہیں خدا کی قسم دیدی سنو سنو دیدی یہ جو ناریل کا فوٹو لگایا نا آپ نے ہاں۔ وہ نارل کا پانی خالی کر کے آپ اس میں بیئر ڈال کے سڑپ لیتے مر تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی مطلب وہ غیر مسلم ہوں جو میں بیئر پی ہوں اچھا دیدی اچھا، <laughs> اچھا، جھوٹ ہاں۔ کیوں بولا نہیں بیئر تو میں جانتی ہوں لیکن ملتی نہیں ہوں نہ ہی ہمارے رشتے داروں میں کبھی کسی نکتی ہے نہیں ساحل بھائی یہ تو گھر رہتی ہیں ساری ہاں۔ سارا دن تو بندہ باہر ہوتا ہے جو مرضی کرتا پھر انہیں کیا پتا لگے گا کیا کیا کر کے آ رہا ہے کیا کیا کھے کھا کے آ رہا ہے انہیں کیا پتا ہو کیوں مجھے پتا نہیں ہوگا مجھے اپنے مطلب؟ شوہر کا پتا نہیں ہوگا تو اللہ آپ اللہ ہو آپ کو پتا ہوگا آپ کا شوہر کیا کر رہا ہے باہر کدھر کدھر پیسے اڑا رہا ہے کچھ پتا ہے آپ کو نہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ انتہائی مطلب وہ سادہ اچھا، ہے وہ اپنے کام پر جاتا ہے اور گھر آتا ہے بس دیدی اب ہم اب ہم اپنے مدے پہ جانا چاہیں گے کیونکہ شیطانی تو میں ہاں۔ بات کرنی ہے آپ نے کوئی اپنی آخری بات رکھنی رکھ لیں میرے خیال میں کافی انجوائمنٹ ہو گیا آپ کے ساتھ مطلب آپ آپ لوگ اتنے فضول کی باتیں کرتے ہو نا کہ میرا دماغ خراب کر دیا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں پہلے خراب تھا میں پتہ کہ میرا میرا دماغ گھما دیا آپ لوگوں نے اب میں جی، جی، سوال بھی اچھا جی، ایڈم ایڈم ایک چیز دیدی کو پوچھ لو کہ دیدی کو جنت میں کیا ملے گا دیدی آپ کو جنت میں کیا ملے گا بابا جی کا مجھے جنت میں میرا شوہر میرے بچے اور ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اچھا لیکن آپ کا شوہر تو بیماریاں نہ ہو تکلیفیں نہ ہو اچھا، پریشانیاں دیدی دیدی دیدی دیدی سنو آپ کو تین بیویاں پلس آپ کے شوہر کو لیٹ سے پچاس ہورے بھی مل گئی میں جلدی جلدی میں جلدی جلدی بات کر لگا میں شوہر سر دوں ہاں، ہاں۔, ہاں ہاں پچاس جمع تین یہ ترپن ہو گئے اب آپ کا شوہر ترپن کے ساتھ اکٹھا کرے گا یا باری باری کرے گا جنت میں ستر ستر سال ہو بھی دیدی کی باری تو آئے گی نہیں اس کا مجھے مطلب کوئی نہیں ہے وہ صرف ستر ملے یا اسی ملے مجھے مجھے اس کا کوئی نہیں بس جنت مل جائے دیدی آپ اپنا علاج کراؤ دیدی دیدی آپ اپنا سنو میری بات دیدی آپ جا کے اپنا علاج کراؤ اگر آپ کے اندر سیکشل کی کمی ہے کیونکہ آپ کہہ رہی کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے نا Mm-hmm. تو آپ جا کے پھر آپ کو میں صلاح دوں گا کہ آپ علاج کراؤ کہ آپ کے mm-hmm. اندر کچھ ہارمونل امبیلنس لگ رہا ہے مجھے کیونکہ آپ mm-hmm. کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہے آپ کا شوہر جو وہ بزی رہے گا ستر ستر سال تک آپ کہیں کہ مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا دیکھیں انسان عورت انسان پترت پر بنا ہے نا تو جیسی مرد کو بہت سارے مطلب عورت کو کہہ رہے ہیں you are the perfect example of jalebi دیدی آپ کو وہ لوگ بول رہے ہیں you are the perfect example of Afghani jalebi you know that right بلکہ میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا لیکن لوگوں نے بڑا اچھا کہا ہے یہ دیکھیں ایک اور ابلیس ابلیس صاحب ہے کنگ ہے ابلیس وہ کہہ رہے ہیں تیرے مرد کو یہاں میری بات لیا میں سوال کرنے آئی تھی میرا شورا بھی گرانے کا ٹائم یار بی بی ابھی تک سوال ہی نہیں کیا تم نے کرو نا یار آپ لوگ تو مظلوم کی باتیں کر رہے ہو اچھا سوال کر دو سوال لے لے یار تیری مہربانی یار اگلے بندے کو لے یار ہاں۔ کوئی اور بات سوچتی نہیں اسلام کو لیکن مطلب محمد کو ماننے لگے نہیں ہم بتاتے ہیں کیا کیا کارنامے تھے رسول اللہ کے آپ مجھے مت ہمیں پتا ہے چلے آپ میں یہ سوال کر رہی تھی کہ جیسا مطلب ہاں، سلمان رشتی کے ساتھ جو ہوا نا اٹیک اس پر ہوا تو جس نے جرم کیا مطلب اس کو سزا مل گئی نا اس کو مطلب پولیس نے پکڑ لیا نا اچھا۔ تو یہاں یہاں پر پر جو مطلب جرم کرتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے نا اچھا۔ تو یہاں پر تو اگر کوئی مسلمان مطلب برائی کرے تو اس کی وجہ سے مطلب وہ یہ لوگ مذہب کو تو ٹارگٹ نہیں کرتے اور قرآن میں کرسچن کا بھی بہت مطلب نسوارا کا مطلب ذکر آیا ہے تو بی بی طرح سوال کیا یار سوال کر دے پلیز تیری مہربانی جی تو سب کچھ بتا مطلب دیا سوال نہیں کیا تو جو کرسچن کر رہی ہوں نا جو آپ لوگ چھوڑے تو کر گے آج کے دن میں سوال کر دے تو جب مطلب کرسچن کا اتنا ذکر آیا ہے تو ان لوگوں کو تو قرآن سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر انڈیا میں کیوں یہ مذہب سے یہ مسلمان سے یہ قرآن سے مسئلہ نہیں آیا آپ جھوٹ مت بولو میں بالکل سچ بول رہا ہوں ایک دفعہ ایک دفعہ بھی کرسچن ورڈ قرآن میں نہیں آیا کرسچن نہیں آیا کرسچن کو کوئی اور لفظ کہا گیا نسوارا اہلی اہلی کتاب کہا گیا no no listen to me now very carefully تب آپ مجھے آپ مجھے قرآن کے مجھے پتا مجھے پتا ہے کہ آپ آٹھویں پاس ہیں مشکل ہوگا آپ کو یہ بات سمجھنا میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں میوٹ کر کے سنیں یس قادری اٹھ کر کہے کہ میں ارے یار بولی جان دیئے یار سنیں ذرا سنیں آپ کو جواب دینے لگا ہوں میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز خود میوٹ کریں میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں میوٹ کریں پلیز اپنے آپ کو مجھے نہیں آتا کیسے میوٹ کرتے اوکے میں میوٹ کرتا ہوں بولیے گا نہیں جب تک میں آپ کو کہوں گا نہیں کہ اب آپ نے بولنا آپ نے بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے لفظ کرسچن جو ہے وہ ایک گریک ورڈ کرسٹوس سے نکلا ہے کرسچن نہیں ہے کرسچن کو کوئی اور لفظ ہے پھر تم کی جان رہی ہے ارے تھوڑا رکنے کے لیے بولا نا دیدی آپ کو یار صبر ہاں۔ چیز ہے صبر نام کی چیز ہی نہیں آپ کے اندر دیدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لفظ کرسچن جو انگلش کا ہے وہ ایک گریک ورڈ ایک سیکنڈ میں ان کو خود ہی میوٹ کر دیتا ہوں میرے خیال میں ورنہ ان کا صبر نہیں ہوگا <laughs> میں نے دیدی جی اب آپ کو میوٹ کیا ہے آپ کچھ بھی بولیں گی ہمیں سنائی نہیں دے گا لہذا برائے مہربانی نہ بولیے گا سنیے گا لفظ کرسچن جو ہے وہ نکلا ہے لفظ گریک ورڈ کرسٹوس سے ٹھیک ہے کرسٹوس جو گریک ورڈ ہے وہ نکلا ہے ہیبرو کے ورڈ مسایا سے جس کو عربی میں مسیح کہا گیا قرآن بولتا ہے عیسیٰ کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم اس المسیح عیسیٰ ابن مریم ناؤ اگر اللہ کو دو روپے کا بھی نالج ہوتا اور محمد کو بھی دو روپے کا بھی نالج ہوتا تو وہ کبھی بھی نسرانی ورڈ یوز نہ کرتا وہ قرآن کے اندر مسیحی لفظ یوز کرتا مسیحی کیونکہ لفظ مسیح عربی میں مسایا گریک میں کرائسٹ اور انگلش میں کرائسٹ یا کرسچن یعنی کہ مسیح کو فالو کرنے والے کرسٹوس کا مطلب ہے مسیح کو فالو کرنے والے کرسچن کرسٹوس سے نکلا ہے گریک ورڈ یعنی کہ مسیح کو فالو کرنے والے اور کرسچن اگر نسرانی لکھا ہوا ہے are are not Christian some people جو کہ نیزریٹ سے آئے ہیں ایک علاقے میں سارے لوگ کرسچن نہیں ہوتے there can be so many sect قرآن کو لفظ مسیحی کا علم ہی نہیں تھا لہذا دیر از نو کرسچن ان قرآن آپ کو انمیوٹ کیا اب اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے گا نیکسٹ ٹائم آئیے گا تو آپ عربی زیادہ جانتے یا عرب کے لوگ تو اس پر عربیوں نے کیوں اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ لفظ غلط ہے سارے عربیوں نے اعتراض اٹھایا ہوا اعتراض نہیں اٹھاتے اس لفظ پر اور بی بی سب نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے یار تمہیں پتہ نہیں ہمارا قصور ہے کتاب کس کو کہا گیا ہے اوکے اب آپ جائیے یار I am done with this lady یار <laughs> دیدی نے جو ہوم ورک لیا ہے وہ دیدی پہلے ہوم ورک پورا کرے اور اس کے بعد اگلے بار آئیے گا اور انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا سر اسی لیے محمد صاحب نے کہا نا عورتوں کا دماغ آدھا ہے hmm. اسی لیے کہا تھا ان کا دماغ واقعی آدھا بھی نہیں آدھے سے بھی کم ہی ہوتا ہے یار سمجھ نہیں آئی سر یہ کچھ باتیں نہیں دیدی کے پاس دیدی کے پاس ایکسٹرا دماغ ہے بھائی بیئر ویئر سب پتا تھا ہم کو پاگل بنا رہی تھی دیدی وہ تو نکل گیا ان سے منہ سے اور میں نے پکڑ بھی لیا پٹک سے ہاں سر رن ٹائم پہ پکڑا یہ سارے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں یہاں کیا ٹو ڈسکسٹنگ یار واقعی یار تیسری شادی خود کرنا تیرہ سال کی عمر میں اٹ از انبلیویبل مومن کی جلیبیاں نے 1000 روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے مومن کی جلیبیاں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں sir thank you so very much سیل بھائی کا سپر چیٹ پڑھیے گا مومن کی جلیبیاں کہہ رہے دنیا گئی بھاڑ میں میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا محمد نے سب سے بڑی کمزوری پکڑی تھی بھائی ساحل کلمہ دل میں پڑھو تو بھی چار بی بی کر سکتا ہوں کیا <laughs> مولوی کے سامنے آپ کو پڑھنا پڑے گا ایک بار کلمہ بولنا پڑے گا آپ مومن ہو چکے ہیں کوئی آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا ہے آپ پوچھیں آپ کا کیا سوال سر پہلے پتہ لگ جائے آپ مومن ہیں بالکل میں مومن ہوں الحمد للہ بتائیں آپ کیا مسئلہ سر مومن ہیں یار یسو مسیح نہیں ہوں میں مومن ہوں کوئی نہیں بولے میں نے یعنی کب کیا آپ یسو مسیح ہیں آپ یسو مسیح ہو بھی نہیں سکتے دوبارہ پیدا ہوتے ہاں۔ تب بھی نہیں ہوں گے اچھا مجھے بتائیے یہ جو ہے <laughs> تمہارے کہنے سے جانا ہوتا رہ گی باتیں محمد اتنا شیطانی کیوں تھا کس چین آف نریشن بتائیں اس کے سر یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سر اس میں لکھا ہوا ہے اسناد صحیح کیا کروں نہیں اس کے صحیح ہونے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے سر میرا قصور نہیں ہے نا آپ کے سکالرز نے کیا نہیں نہیں چین آف نریشن جو حدیث لوجیکل ہو سے ہم صحیح کہہ سکتے ہیں سر میں نے کیا ہے کہ آپ کے سکالرز نے کیا جو ضعیف ہو اسے ہم لوجیکل جو لوجیکل ہو ضعیف ہو سر آپ کا کام ہے ثابت کرنا یہ ضعیف ہے ثابت کریں آپ ثابت کریں کیسے صحیح سکالرز دینا سر سایوتی نے میں سکالرز کا مانتا نہیں تو سر آپ ثابت کر دینا دے لے کے آئیں ریفرنس لے کے آئیں حدیث یہ بھی ہے کہ جو اللاجیکل ہے وہ ضعیف ہے بات ختم ہو گئی یہ جو چیز اللاجیکل ہو وہ ضعیف ہے بالکل یہ محمد نے کہا ہے جلدی سے دے دے مجھے اس کی حدیث یہ بالکل امام بخاری میں لکھا ہوا ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ ابھی آپ نے بولا ہے کہ میں سکولرز کو نہیں مانتا ابھی آپ نے بولا ہے نہیں نہیں نہیں جو جس نے صحیح کیا ہے ہیلو اچھا صحیح کس نے کہا ہے بھائی کس امام نے کہا ہے ہاں جی، اب جلدی سے مجھے بتائیں سر یہ سایوتی کی نہیں مجھے بتاؤ کس امام نے صحیح کہا یسو مسیح نے صحیح بتانا ہے اوکے جب آپ کے پاس حجت آ جائے گی تب آ جائے گا بائے مومن صاحب آئے ہیں ہمارے پاس ایک دفعہ پھر ہاں جی مومن صاحب آپ کا اصل نام ہے این جی۔ اسلام آپ تو مومن نہیں ہیں جھوٹ کیوں بن کے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کیا حال کر رہا آپ کو ٹھیک ہے ہاں جی کے ڈی سہیب صاحب ایک دفعہ پھر آئے ہیں ہمارے پاس جی کے ڈی سہیب ہاں۔ آپ مسلمان ہیں ابھی تک ہاں، ہاں۔ آپ نے ریفرنس لے کے آنا تھا ہمارے پاس ہاں ہاں ریفرنس لے کے آنا جی، بالکل جی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک مولد نے مجھے صحیح رہ بتایا ہاں کہیں بھی حدیثوں میں نہیں موجود جی، لائے قرآن میں موجود ہے کہ کیا گستاخ کو قتل کر دیا جائے اچھا کہیں بھی نہیں موجود نہیں موجود لیکن اب آپ نے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اب آپ نے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا ہاں اب یہ آگے سنو نا آگے سنو جی۔ کہ تمام اسلامی ملکوں میں قانون ہے کہ اگر آپ گساخی کرتے ہیں تو آپ کے قتل قانون دے گا تمام اسلامی ملکوں میں تمام نے اب کچھ ہوں گے بیچ میں میں بڑے ملکوں میں بڑے ملکوں کی بات کر رہا ہوں آپ چھوڑے یہ دبئی وغیرہ کی بات نہ کریں آپ نے بھی بولا تمام تو اس میں بھی آپ جھوٹے ثابت ہیں تمام اسلامی ملکوں میں نہیں دوبارہ میں اپنے الفاظوں پہ کرتا ہوں تمام بڑے ملک جو بڑے ملک پھر سب سے پہلے سوری مالے مجھ سے سوری بولے کہ آپ نے کہا تھا حدیث ہے میں میجورٹی ملک کہہ رہا ہوں آپ کو میجورٹی ملک پہلے مجھے سوری کریں کہ پہلے جب آپ نے مجھے کہا تھا یہ حدیث ہے اس کے لیے سوری کریں معافی کریں تمام ویور سے اچھا۔ معافی مانگیں آگے آپ آگے بات سنو یہ چھوڑو سر جی۔ پہلے تمام ویور سے معافی مانگ رہے ہیں سر پانچ ہزار پانچ سو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سر ان سے سوری کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا چلو چلو ٹھیک ٹھیک ہے ہے یار سر معافی تو کریں نا سر سر آپ کی حد تک عزت ہو جائے گی کیا معافی مانگتے ہوئے پانچ ہزار بیٹھے ہیں پانچ ہزار پانچ سو ان سے سوری کر دیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں اللہ نے کہا کہ اگر معافی مانگنے سے کم ہو جائے عزت تو میرے سے لے لو ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوں اللہ سے عزت لوگ اللہ نے یہ حدیث ہے آپ سلم نے کہا اور اللہ نے بھی کہا کہ اگر عزت معافی مانگنے سے کم ہو جائے تو میرے سے لے لو تو پھر لون پھر معافی مانگو نا یار مانگ لی ہے معافی مانگ کہاں پہ لوگوں نے سن لی معافی ان کی یار اگر آپ نے ان کی معافی سن لی ہے تو ون بھیجے اور اگر نہیں سنی تو ٹو بھیجے ہاں کسی کو آواز نہیں ہے کیا میری میں لوگوں کو بتا رہا ہوں آواز نہیں آ سر معافی مانگی نہیں سر آپ نے کہنا یار وی آر سو سوری میں نے غلط حدیث دی تھی میں انگلش نہیں بولتا میں اردو بولتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں تو پھر معافی مانگے پراپرلی دیکھیں سب نے 2 بھیج دیا دیکھیں کتنے 2 یہ دیکھیں 2 2 گنے نہیں جا رہے سر 5000 کے قریب 2 آ گئے دیکھیں ذرا 50000 2 آ گئے یار 5000 لوگ بیٹھے 50000 2 آ گئے دیکھیں اچھا اچھا میں یہ بولوں آئی ایم سوری میرے سے غلطی ہوگی یہ بولوں بولے نا سر اچھے اردو میں بول دیں کوئی مسئلہ آئی ایم سوری میرے سے غلطی ہوگی تمام اسلامی ملک نہیں بڑے اسلامی ملک اور, اور ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ گستاخ کو قتل کر دیا جائے ہاں یہ میں نے ابھی بولا نا میرے ایک مولد آپ نے مطلب مولد نے مجھے صحیح بات بتائیے بہت خوشی چلے بہترین ہو گیا اچھا پھر یہ تمام ہاں۔ اسلامی ملک ایسا کام کر کیوں رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے ابھی آگے آپ سنیں نا میں بتا رہا ہوں حضرت عمر جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں صحابہ بھی ہیں بہت بڑے دوسرے بڑے صحابہ بھی ہیں جانتے ہوں گے حضرت عمر ابن الخطاب جو پتا ہے بولے ہاں عمر ابن الخطاب نے اپنے جب ان کی خلافت آئی تھی انہوں نے یہ قانون لگوا دیا تھا کہ اگر کوئی غصہ کرتا کیونکہ اگر غصہ کرتے رہتے ہیں ابھی جس طرح ہو رہا ہے ابھی ہم مسلمان اتنی آواز نہیں اٹھاتے تب مطلب حکومت کرتی تھی کیونکہ مسلمان خود وہاں آ رہی ہے پاگلوں کی طرح یہ غلط ہے پہلے حکومت خود آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اس کو ضائع موت دے دو تو حضرت عمر ابن الخطاب نے لگایا تھا یہ قانون کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کی سزائے موت ہو جائے گی اچھا، یعنی کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ محمد سے اوپر ہو گیا اس کا مطلب نہیں تو ایک ایک اصول جو کہ نبی نے نہیں لگایا وہ عمر بن خطاب کیسے جی۔ لگا سکتا ہے جتنے بھی آپ نے منع تھوڑی کیا تھا کہ یہ کرو ہی نا ٹھیک ہے کچھ صحابیوں کو کیا تھا یہ بھی میرے پاس حدیثیں میں نے دیکھ لی ابھی حضرت ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو قتل کر رہا ہوں ایک گستاخ تھا تو آپ نے بولا نہیں معاف کر دو اس کو اچھا رسول نے معاف پھر پھر ابو بکر تو رسول کے خلاف گیا رسول نے کہا معاف کر دو اس نے پوچھا تھا پوچھا تھا کہ میں قتل کر دوں تو آپ نے رسول نے کہا معاف کر دو ہاں انہوں نے معاف کر دیا تو پھر تو پھر اس کا مطلب ہے رسول تو اس کے خلاف گیا تو جتنے بھی لوگ اسلامی ملک کر رہے ہیں وہ رسول کے خلاف جا رہے ہیں وہ کس طرح کیونکہ رسول نے کہا نہیں معاف کر دو معاف کرنے کو اس وقت کہا تھا اس نے آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہمیشہ معاف کرتے رہنا اچھا یعنی ہمیشہ معاف نہیں کرنا جب رسول مر جائے تو اس کے اس کے حکم کے خلاف چلنا کیا مطلب حکم دیا آپ نے یہ بتاؤ نا کہ رسول کا حکم تو یہ تھا کہ معاف کر دو لیکن رسول کے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے معاف کرنا چھوڑ دیا خلافت آئی ہے ایک ریاست بنی ہے آپسلم کے بارے میں آپسلم کے حکومت میں کیا تھا دو قبیلے تھے دو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ایک ریاست دنیا میں سب سے بڑی ریاست بن چکی تھی تب کب بالکل بن چکی بھی تھی مکہ مدینہ ارد گرد روم تک کی فتوحات محمد کے زمانے میں ہوئی ہیں وہ اتنی سی بات تھی کہ ایک مسلمان نے کافر کو معاف کیا تھا بس اور کچھ نہیں ہے وہ مسلمان نے نبی نے معاف کیا تھا نبی نے معاف کیا تھا نبی نے خود معاف کیا تھا بھائی تو وہی کہہ رہا ہوں ایک مسلمان نے ایک کافر کو منع کر معاف کر دیا بس اتنی سی بات تھی وہ اتنی بڑی بات نبی نے خود کیا نا ہاں نبی نے خود کیا بس پھر تو اس کے بعد نبی کے نبی کے مرنے کے بعد تم لوگوں نے نبی کے لیے بات کو چھوڑ دیا ماشاءاللہ قانون کی بات نہیں کر اگر اپ صرف قانون لگائے تھے تو کوئی بھی صحابہ نہ کر سکتا یہ کسی صحابہ نے قانون کس نے بنایا بعد میں قانون حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ بنایا کہ نبی نے کبھی کوئی قانون بنایا کوئی شریعہ دیا نبی نے نہیں یہ قانون لگایا نہیں آپ سلام تو بہت قانون نہیں بنایا تو بہت ہزاروں قانون نہیں بنائے قانون نہیں بنایا نا ریاست بنی پھر بنائے گئے چلے پھر مجھے ایسا کرے گا قرآن سے قرآن سے یہ قانون دکھائیں مجھے قرآن اور حدیث کیا چیز قرآن اور حدیث میں تو یہ قانون نہیں ہے اس کا مطلب ہے مجھے نہیں ہے نا اب میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں اب میں ایک اور ایک اور واضح کر دیتا ہوں جی، اب کیا نام ہے شرابی کی جو سزا ہے نا اصل نے دی ہوئی تھی کہ صحابہ کو کہتا تھا اس کو جوتے مارو جو بھی ہاں؟ شرابی ہوتا تھا جوتے ایک یہ ایک ہے کہ بیس کوڑے کرائے تھے میں آپ کو ساری اچھا۔ حدیث بتا رہا ہوں شرابی کی یہ بھی ہے کہ بیس کوڑے کرائے اب اس طرح ہی الگ الگ الگ سی پھر اب جب ریاست بن گئی تھی وہ نبی تھے وہ ایک دو قبیلے ریاست تھی اب جب ریاست بن گئی تو حضرت عمر ابن خطاب نے پھر لگایا کہ پہلے چالیس کوڑے لگائے کہ چالیس کوڑے جو لیشیز ہوتے ہیں جن کو کوڑے کہتے ہیں اردو میں اس سے فرق ہے بھائی میں میں اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ آپ سے نے بولا حکومت حکومت کرے کرے کرے گی گی گی عوام عوام نہیں کر سکتی تو تو تو ابھی مجھے قتل کرنے کا کہہ رہے تھے نا کہ تم آؤ گے تو میں قتل کر دوں گا سامنے آؤ تو میں قتل قتل کر کر کر دوں گا ہاں ہاں میرے میرے غلطی تھی پاس علم میں رہا ہوں ایک ملک نے مجھے مجھے یعنی کہ آپ نہیں ہاں، نہیں نہیں سکتے رائٹ سکتا حکومت کر سکتی حکومت کر سکتا قانون کر سکتا آپ نہیں کر سکتے نا نہیں نہیں میں کر سکتا ہنڈریڈ پرسینٹ کنفرم ہو گیا بات بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ چلو ٹھیک ہے تو اب تو میں اسلامک اگر میں اسلامک ملک میں نہیں ہوں پھر کون کرے گا ہاں پھر کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا نا ہاں، چلو پھر اس کا مطلب میں اس کا مطلب ہے کہ پھر میں اس وقت نبی کی گستاخی کر سکتا ہوں hundred percent hello hello hello بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے میرے بھائی ساحل بھائی آواز آ رہی ہے یہ کیا ہوا ہیلو حضرت یار لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ختم ہاں لوگ <laughs> میری آواز نہیں آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے اوکے گیا <laughs> ہیلو ہیلو ہیلو کدھر گیا اچھا بول نا میری جان یار باز آ رہی ہے میری ہاں اب آ رہی ہے میں نے کہا میں نان اسلامک ملک میں ہوں تم تو میرا امب بھی نہیں پٹ سکتے تو بھائی میں پھر جتنی مرضی گستاخی کر لوں کہ مسئلہ تو نہیں ہے نا ادھر مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسلامی ملک میں ہوتے آپ کو قانون لگے گا ہاں ابھی تو میں کر سکتا ہوں نا میں اسلامی ملک میں ہوں گا ہی نہیں I don't want to come to اسلامی ملک بڑے پانڈے میں اسلامی ملک ٹھیک اتنا ذلیل کتا ملک میں کیوں جاؤں ہاں، آپ کے میرے خیال میں سارے ملک کی سعودیہ سے لے رہے ہیں تیل اتنے ذلیل آپ سے جائے ترکی میں جتنے بھی بھائی یہ دیکھیں نا یہ تو سعودیہ کی کتب ہے نا کہ وہ تمام لوگوں کو ملکوں کو تیل دے رہا ہے ایونچولی اس کا تیل ختم ہو جانا پھر اس کے بعد رشیا سے لے لیں گے امریکہ نے اپنے تیل کے کنویں بچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اپنا اوپر کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کس نے کیا ہے ابھی تیل ایک ایسی کموڈٹی ہے جو ختم ہونے والی کموڈٹی ہے لیکن اربوں کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ آپ لوگ اگلے پتہ نہیں میرے میں نے پڑھا تھا کہ دو سو سال کے پتہ نہیں تین سو سال آگے آپ یوز کر سکتے اتنا تیل <laughs> تو وہ دے رہے ہیں ہم مفت میں دے رہے ہیں نا ہم لے رہے ہیں اور ویسے بھی تیل تیل کی کی تجارت کس چیز میں ہوتی ہے آپ کو پتا نا پہلے آپ کو ڈالر خریدنا پڑتا ہے ڈالر خرید کے آپ تیل خرید سکتے ہیں سو ان ریالٹی آپ کو امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں جب کووڈ آیا ذرا پوری دنیا میں جب کووڈ آیا ٹھیک ہے ساری دنیا کی کرنسی ڈاؤن ہوئی یورپ کی کرنسی ڈاؤن ہوئی سب کچھ ڈاؤن ہوا امریکہ کا ڈالر ڈاؤن کیوں نہیں ہوا ڈالر نہیں گرا کیا بات کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں گرا کیونکہ ملک میں کسی بھی کنٹری نے اگر تیل خریدنا ہے پہلے اس کو ڈالر خریدنا ہے تیل کی تجارت اچھا۔ ہونی ہی ڈالر کے اندر ہے اور یہ جو کنگ ساؤتھ گورنمنٹ آئی آئی تھی تھی کیوں پتا آپ کو کون سی امریکہ نے سعودی گورنمنٹ کو جو ساؤتھ کنگ ساؤتھ سب سے پہلے لے کے آیا تھا وہ ہاں۔ کیوں لے کے آیا تھا اسی وجہ سے لے کے آیا تھا کہ تیل کی تجارت صرف اور صرف ڈالر میں ہوگی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان ریئلٹی آپ کے سعودی اتنے دو نمبر اور جاہل ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو اگری بھی کیا لہذا جتنا تیل بکے گا اتنا ہی امریکہ کی کرنسی اوپر جائے گی ہاں، اب during the Covid during the Covid جو تھوڑی بہت امریکہ کی کرنسی نیچے آئی تھی وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ تیل کی خرید و فروخت کم ہو گئی تھی لوگوں نے ٹریول ختم کر دیا تھا ایروپلینس چلنے بند ہو گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ کی کرنسی تھوڑی سی نیچے آئی لیکن ایونچولی پھر اوپر چڑھ گئی جیسے ہی پٹرول دوبارہ بکنا شروع ہوا تو خام تیل کی تجارت پوری دنیا میں آپ نے کسی بھی کنٹری سے خریدنا ہو آپ کو پہلے ڈالر خریدنا پڑتا ہے اور پھر ڈالر خرید کے آپ کو تیل لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کے یہ کیا نام ہے سارے یہ جو ملک ہیں سو hmm. سال ہو گئے ہیں ترقی میں اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے ہزار سال ورلڈ پاور رہا ہے اسلام بھائی جان ایک سیکنڈ ستر سال پہلے سعودیہ ریت اور چول پنے سے زیادہ کچھ نہیں تھا سو سال پہلے جب تک تیل نہیں نکلا تیل نکلنے کے بعد سعودیا میں تھوڑی سی کچھ ترقی آئی ہے اس سے پہلے تم لوگ تو ہاں۔ کیمل کا اونٹ کا پیشاب ہی پی رہے ہوتے تھے اور کیا کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھجورے اور اونٹ کا پیشاب اور کیا تھا آپ لوگوں کے پاس آپ کے روم وغیرہ کچھ نہیں کر سکے یا آپ کا رشیا بھی مرا ہوا تھا تب تو اسلام ہزار سال بل پاور اس کے بعد اس کے بعد کروسیڈرز آئے نا کروسیڈرز نے آگے ماں بہن ایک کی آپ لوگوں کو اسپین سے باہر نکالا آپ لوگوں کی تیتی فتی ہوگی آج بھی مسلمان کروسیڈرز کو لے کے روتے ہیں سر صرف صرف صرف سر کی صرف تیس اور آپ کو نکال کے وہ یدا کہ آج تک آپ لوگ کروسیڈر جو ان سا مسلمان آتا ہے وہ کروسیڈر کو لے کے کے ہاں۔ کے روتا ہے انہوں نے صرف ڈھائی ڈھائی سو سو سال سال بعد بعد وہ نکلے تین سو سال کے بعد سوری تین سو سال کے بعد وہ لوگ نکلے اور انہوں نے ود ان ہنڈریڈ ایئر آپ لوگوں کے سارے کی ساری گولڈن ایج کو روک دیا تڈی بہن دی سری سر کیا باتیں کر رہے ہیں ویسا مسلمان آج بھی آپ جیسے آپ جیسے مسلمان آج بھی میرے پاس آگے کہتے ہیں کروسیٹرس نے کیا کیا میں کہتا ہوں شکر کرو انہوں نے بہت کم دیر کیا اور تقریباً تین سو سال کے بعد آئے پہلے آ جاتے تو اسلام مکہ مدینہ سے باہر ہی نہ نکل سکتا تو بھائی میں تو کہتا ہوں سر کروسیڈر دوبارہ آنی چاہیے آپ لوگوں کی تیتی فیتی باہر آ جائے گی آپ کے رومی آئے تھے یہ کیا نام ہے راجدین سے لڑنے آپ ادھر بتاؤ ساٹھ برسی ساٹھ ہزار ہوا تھا یہ جنگ یرموک میں تو بھائی جان رومنز کے رومنز کے اوپر جب آپ لوگوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد ہی تو کروسیڈر نکلے تھے کیونکہ دیکھو دیکھو جو کرسچینٹی ہے نا وہ تو سبر کر رہے سبر کر پہلے جو سوال کرتا اس کا جواب لے لو جب آپ جب آپ کے وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ کرسچن جو ہیں وہ تو بڑے نرم ہیں وہ تو پیار کرتے ہیں وہ تو لڑائی کرتے ہی نہیں انہوں نے کہا بہترین ان پہ قبضہ کیا جائے پھر اس کے بعد پچیس کے قریب کونسلیں ہوئی کہ یار ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا ہاں یہ ڈیفینسو وار ہے یہ کرنی چاہیے پھر کروسیڈر نکلے کیونکہ بھائی جان یہ تو بیسک چیز ہے اسلام ہے قتل و قتال کا نام کرسچینٹی نہیں تو کروسیڈر تو صرف ڈیفینس کے لیے نکلے جب انہوں نے اپنا ڈیفینس کر لیا اور آپ لوگوں کی طاقت کو روک دیا اس کے بعد they've done they did not proceed تو واٹس دا پرابلم ٹھیک ہے یہاں سے بات ٹھیک ہے یہاں سے بات کر آپ لوگ اچھا آپ کی پوری یہ اپنی ہسٹری پڑھ لو یہ جتنی ماڈرن مطلب مطلب چاہیے وہ لوگ اپنے لڑائی کرنے جی ٹھیک ہے یہی نکلے ہاں کتنا زلیل اور کت پنا کام ہے نا اب سنو لوگوں کے ملکوں پر حملہ کیا ظلم کرتے ہوتے تھے آپ کا یہ محمد نے سب سے زیادہ ظلم نہیں کیا محمد نے سب سے زیادہ ظلم کیا محمد اور اس کے فالوور نے ظلم کیا لوگوں کو لڑکیوں کو غلام بنایا اچھا ایک سیکنڈ بات سنیں اگر میں آپ کے گھر محلے میں حملہ کروں اور آپ کی بیٹی کو اپنا غلام بنا لوں اور روز اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کروں آپ کو اچھا لگے گا نہیں مجھے کیوں اچھا لگے گا تو پھر محمد کے فالوور نے یہی تو کیا اس کو اچھا کیوں کہہ رہے ہو دو منٹ میں ابھی کیا مطلب ہے یہ قیدی بنایا عورتوں کو عورتوں کا قیدی نہیں بنایا عورتوں کو مرکل یمین عورتوں کو لونڈی بنایا ہیلو کیڈی عورتوں کو لونڈی ہوتی تھی لونڈی بنایا لونڈیوں کے ساتھ سیکس کیا لونڈیوں کے ساتھ سیکس کیا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اب میں اگر آپ کے گھر میں حملہ کروں اور آپ کی بیٹی کو لونڈی بنا کے سیکس کروں آپ کو اچھا لگے گا میں وہی بتا رہا ہوں ایک نکاح جیسے ہی ہوتا تھا نکاح نہیں ہوتا تھا نکاح نہیں ہوتا تھا اور یہی سوال دوبارہ آج آپ کو علم دیں گے نا یار آج آپ کا سارا علم دیں گے یہ بھی علم دے رہے ہیں آپ کو اپنے ہاں، دوبارہ واپس جاؤ سن لو میری بات اس سے پوچھنا میرے پاس ایک لونڈی ہے سپوز محمد صاحب کے زمانے میں میں ہوں اور میرے پاس ایک لونڈی ہے اور میں اس کے ساتھ سیکس کر رہا ہوں دوسرا کوئی نہیں کر رہا شادی نہیں کی بھی ٹھیک ہے after five ten days days twenty three six میں اس کو بیچ سکتا ہوں کسی اور بندے کو نمبر ایک سوال یار میں نے کیا کیا یہ سوال آپ نے پوچھ رہے اپنے اسکالر سے دیکھتے ہیں وہ سچا جواب دیتا کہ نہیں دیتا جب وہ نہیں دے گا تو میں آگے حدیث دوں گا آپ کو نمبر ایک میں اسے بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ سوال نمبر دوسرا سوال اگر کسی لونڈی کا پہلے سے خامن موجود ہے کیا میں پھر بھی اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں یہ دوسرا سوال ہے اگر کسی لونڈی کا پہلے سے خامن موجود ہے پھر بھی کیا میں اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال لونڈی کا سطر کیا ہے لونڈی نے کپڑے کتنے پہننے ہیں اس کا سطر کیا ہے یہ تیسرا سوال ٹھیک ہے اب یہ جو سوالوں کے آپ جواب میرے پاس لے کے آئیں گے آپ سوچئے گا یہ سوال دیکھنے کے بعد اگر میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں ازیوم کریں آپ کا گھر ایک علاقہ ہے اور میں ایک پوری قوم ہوں میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی سب کچھ کروں جو آپ کا اسکالر جواب دے گا کیا آپ اس چیز کو اچھا جانیں گے یا برا جانیں گے یہ سوالوں کے جواب میرے پاس واپس لے کے آئے ون آور پھر آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے ون آور کے بعد آئیے گا آپ کو واپس اسٹریم میں فوراً لوں گا میں یا اچھا، اگر اس سے پہلے جواب مل گیا تو اس سے پہلے آ جائیے گا بہت مہربانی سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آتے جاتے رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اسلام کی اصلیت سکھائیں گے انشاءاللہ اوکے سر ٹیک کیئر سر بھائی یہ تو اچھے بھائی لگ رہے ہیں مجھے اوکے سائل بھائی اس وقت ہے ہی نہیں اچھا جی ہمارے پاس آئے ہیں دی ولف صاحب ویلکم ولف صاحب آپ کا ارے یار آپ تو سیکولر انڈین ہے یار for the love of God یار آپ کیوں آئے ہوئے ہیں جی نہیں کر رہا ان کا بات کرنے کا شوکت صاحب مسلمان ہیں آپ جی نمسکار جی سر ہلو جی سر مسلمان ہیں آپ جی نہیں وائی مسلم آپ مسلمان نہیں ہیں بالکل وائی مسلم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں تو یار پھر کیوں آئے ہیں یار اسلام از دا بیسٹ جی سرکار مومن ہیں آپ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بالکل مسلمان ہے سر آپ کیا کہیں گے آج کی ہماری کے اوپر شیطانی آیات کے اوپر ایکچولی um, میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے میں نے جب آپ کی پچھلے جو آدمی تھے ان سے بات ہو رہی تھی محمد صاحب کو شیتانی گئی ہاں یا نا اچھا۔ نے محمد کو کچھ آیتیں دی ہاں یا نا میرا نہیں خیال ایسا کچھ صحیح حدیث ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ محمد صاحب سورہ نجم پڑھ رہے تھے جب پڑھتے پڑھتے وہ آئے اللہ تعالی والمنات کے اوپر تو شیطان نے ہاں، ان کے کان میں ڈال دیا دل کل غرانی کل علایا و شفاعتی ہنت اور جاہ جی ایک سین یہ وہی ہے جو آپ لاسٹ سٹریم ایک آپ کی پہلے بھی جی سر اس کا پارٹ ٹو ہے نا اس کا پارٹ ٹو ہے لوگوں نے سنا ہے اب آئیں جواب دیں اس طرح کی حدیث کتنی ہے ایک ہی ہے پچاس سے زیادہ حدیث ہیں صحیح حدیث ہیں نہیں سر پچاس ہزار حدیثیں ہیں کچھ ضعیف ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ حسن ہیں کچھ محدود ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے اسکالر یہ بولتے ہیں کہ اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں اس کے بارے میں جتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے لہٰذا یہ واقعہ ہوا تھا ایبسلیوٹلی ہوا تھا اس کو شک کا گنجائش نہیں ہے کیوں دو حجت دیتے ہیں اس کے معاملے میں حجت نمبر ون وہ یہ ہاں۔ دیتے ہیں کیونکہ ہاں۔ اگر کوئی کافر نے یہ بات پھیلائی ہوتی تو اتنے زیادہ ریفرنسوں سے یہ بات ٹھیک ہے اور اگر یہ کافروں نے نہیں پھیلائی مسلمانوں نے پھیلائی ہے تو کوئی بھی مسلمان اتنی گندی بات وداؤٹ اینی پراپر ٹھوس ایویڈینس نہیں دے سکتا یہ سر آپ کے اسکالر کی جد ہے پھر میں نے ابن تیمیہ ابھی آلریڈی دکھا دیا ہوا ہے دوبارہ دکھا دوں گا اگر آپ چاہو گے تو ابن تیمیہ بتاتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ سلف جو تھے جو سلف سالے ہیں ہر کوئی اس چیز پہ متفقہ علیہ ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا جی اچھا ایک سین یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں یہ جو صحیح حدیث جو آپ نے ایٹ دا اسکرین پہ جو ہے ایکچولی اسکرین بڑی چھوٹی سی ہے کچھ نظر تو آ نہیں رہا یہ اس کے اس کے جو چین آف نریشن ہے یہ یعنی مطلب مطلب کہاں تک جاری ہے پیچھے مطلب سر اسناد صحیح ہے نا نہیں نہیں وہ وہ بتائیں صحیح ہے محمد تک جا رہی ہے نا اسناد مطلب صحیح ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایک اور دکھاتا ہوں میں مزار چیز لکھی ہوئی ہے ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اسی کی ایک اور ریفرنس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں تو یہاں تک یہ اس والی میں یہ میں آپ کا سیوتی دکھا رہا تھا یہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اس کے اندر ہے الحشمی کی مجموع زوائد وہ کہتے ہیں جو رجالہ ہیں اس کے اندر جو چین کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہاں۔ صحیح ہیں اس میں کیا بات کریں یعنی کہ چین کے جو لوگ ہیں وہ بھی صحیح ہیں چین کے لوگ صحیح ہیں لوگوں کو اچھا نہیں ایک سین یہ پہلے مجھے یہ بتائیے پہلے مجھے یہ بتائیے سب سے ہاں۔ پہلے جو صحیح غلط ہے کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ چین سے ڈیفائن کیا تھا متن سے حدیث کو حدیث کو دیکھنے کے لیے جو چین ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کسی اور چیز کو دیکھا جاتا ہے یہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ جو چین آف نیریٹرز ہیں وہ اوتھینٹک ہیں یا مطلب ان میں سے کسی کا کوئی میموری کا ایشو نہیں تھا تو یہ یہی بتا رہا ہے کہ تمام چین کے نیریٹرز ہیں وہ ایبسلیوٹلی صحیح ہیں وہ ہاں، سارے سارے اچھا نہیں اس کا اس کے حدیث کو تو میں نے پہلی بار جب آپ نے کوٹ کیا تب میں نے سنا میں اس سے پہلے تو کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سنا تھا ایون وہ جو جو بک جنہوں نے لکھی ہے وہ جو جن کی آئی تھنک انہی کی وہ سلمان رشدی ان کے کیس کے بارے میں بھی آئی تھنک وہ بہت پرانا کیس ہے لیکن مطلب ابھی جو ریسنٹ آتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ہاں،, ہاں سلمان رشدی نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے یہ والی چیزیں ساری دکھائی ہوں اس نے ایک ناول بنایا ٹھیک ہے اس نے ایک ناول بنایا اس میں فرضی لوگ ڈالے اس نے وہ لکھا ٹھیک ہے لہٰذا ہاں۔ اس کی تو بات ہی ابھی چھوڑ دیں ابھی آپ کیونکہ اس نے تو فرضی کہانی ڈالی پھر بھی آپ لوگوں نے اسے مار دیا میں تو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ایکچولی صحیح ہے اچھا اچھا چلیں وہ یہ یہ یہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کا اس کے وہ ریفرنسز اور وہ ساری چیزیں ریٹرن میں دی ہوئی ہیں نہیں سر یہ تو میں یعنی آج کر رہا ہوں اس کے اوپر تو میں نے ویب سائٹ میں نہیں کیا تو میں نے چین میں ڈال دیا نا یہاں پہ دیکھے دو دو دو دو دفعہ دکھا دیے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھے نا میں ابن حاجر ہاں اسی پوائنٹ تک جا میں یہ دکھانے لگا دکھانے لگا ہوں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابن حاضر اسکلانی جنہوں نے شرح فتل باری لکھی ہے ٹھیک ہے فتل باری لکھی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے طریقے میں یعنی اس طریق میں جو حدیث ہے اس میں سعید بن جبیر جو ہے وہ ضعیف ہے ٹھیک ہے اور ایک جگہ پہ یہ مطلب منقطع بھی ہے لیکن یار سن ہاں۔ لے گا لیکن نہیں نہیں میں صرف وہ ریکیپ کر رہا ہوں نا ساتھ ساتھ جب آپ لیکن لیکن کثرت التاریخ جو ہے وہ جو ہے نا اس میں صحیح بھی ہیں ما ان لہا طریقینی آخرین مرسلین رجالہ علی شرط صحیح ہیں اور اس میں کئی جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں میں ایسا کرتا ہوں اس کو یہ ہاں۔ کرتا ہوں translate dot Google dot com Urdu کرتے ہیں سعید بن جبیر کے راستے کے علاوہ باقی یا تو سب کمزور ہیں یا منقطع ہیں لیکن بہت سے راستے بتائے گئے ہیں کہانی کی ایک اصل ہے حالانکہ ان میں دو راستے ہیں جو اپنے آدمیوں کے دو صحیحوں کی شرطوں کے مطابق بھیجے جاتے ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ چین ہے کہ اس کو کوئی ضعیف کہہ ہی نہیں سکتا بھائی اچھا سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا مشرقین نے بھی سجدہ کیا محمد نے بھی سجدہ کیا کیوں بھائی اچھا ایک سیکنڈ وہ میں نے اس کے اوپر نا تھوڑی ریسرچ کر لوں گا پھر مجھے اصل میں اس کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے میں نے صرف ایک ڈاکٹر انجینئر وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے ان کی ان کی کچھ ویڈیو دیکھی ہے اس کے اوپر تو انہوں نے بیسکلی کامنٹ کیا ہوا ہے جو سلمان رشدی کی جو بک ہے اس کے اوپر تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے ضعیف ریفرنس یوز کیا ہے اور اس طرح تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کیا یہ صحیح ہے سلمان رشدی نے سنیں سلمان رشدی کی بک ڈاؤن لوڈ کر لیں اس نے تو محمد کا نام بھی یوز نہیں کیا اس نے تو ایک ناول اچھا۔ لکھا ہے ٹھیک ہے اس نے کچھ ریفرنس سے ڈال ڈول کے ایک ناول سا بنایا تو سلمان رشدی کی تو ہاں۔ بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت ہم تو بتا رہے ہیں کہ سلمان رشدی نے کچھ کیا ہے لکھا ہے نہیں لکھا ناول لکھا ہے کیا کیا ہے یہاں پہ سب کچھ صحیح ہے ان کے اندر لکھا ہوا ہم کیا کریں اوکے اوکے نو پرابلم میں یہ اس کو یعنی کسی اور ٹائم ری وزٹ کر کے نا اور تھوڑی ریسرچ کر کے پھر میں یہ یا اس ویڈیو کو اتنے اس پوائنٹ تک پھر میں دوبارہ دیکھ لوں گا تاکہ مجھے ابھی اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ یعنی ایسی کوئی مطلب جہاں آپ نے لاسٹ اسٹریم بھی کی تھی پر مجھے نہیں ایسا کچھ پتا کہ کوئی اس طرح کا ایونٹ بھی ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی ڈیول اس ہاں، مطلب ہمیں جہاں تک لے کے آتے تھے وہی اور وہی امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی سیرا سب سے پہلی سیرا ابن اسحاق کی لکھی گئی ہے نا نہیں ہے سب سے پہلی سیرا جو لکھی گئی ہے محمد کی لائف وہ ابن اسحاق نے لکھی ہے اس کے اندر بھی ہے اوکے ابن اسحاق اچھا ٹھیک ہے سب سے پہلی سیرا اچھا اس سیرا کو ابن ہشام نے بڑا ایڈٹ کر کے لکھا ہے اس نے اس ایڈیٹنگ میں بھی اس نے اسے وہاں سے نہیں ہٹایا تو اب مجھے بتائیے سر کہ ابن الاسحاق کی ہی اس کو ری رائٹ کیا مطلب کہ اپنے تھوڑے مطلب ری فریز کیا ہشام نے ابن ہشام نے جب ابن اسحاق کی سیرہ دیکھی تو اس نے کہا یہ محمد اتنا گندا اور بغیرت نہیں ہو سکتا لہٰذا اس نے بہت ساری چیزوں کو اس میں سے ریموو کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ریموو کر دیا یٹ اس نے اس چیز کو ریموو نہیں کیا پھر کچھ شاید اس میں ہو مطلب ایگزیکٹلی ابھی مطلب میں آپ مطلب آپ نے بھی پچھلی اسٹریم سے یہ بتا رہے ہیں پر مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ ایسا کچھ کوئی ایونٹ لیکن آپ یہ پارٹ 2 ہے اور ابھی بھی آپ تیاری کر کے نہیں آئے تو اچھی بات نہیں ہے نا نہیں نہیں میں میں یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے اس کے اس ٹاپک کے اوپر میری اتنی زیادہ کوئی وہ نہیں ہے مطلب مجھے اس اسپیسیفک کیونکہ ایک ہی آیت ایسی ہے جس کے اوپر آپ مطلب جس کے اوپر اس طرح کا کچھ کانفلکٹ آ رہا ہے باقی اس کے علاوہ تو کلیئر ہے بھائی اگر اگر محمد نے ایک دفعہ بھی بتوں کے آگے سجدہ کیا اسلام لانے کے بعد تو مشرق ہو گیا گیم ختم اچھا ہوں لیکن لیکن ایک دفعہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوری اتنی ساری اس کے اندر صرف ایک اس طرح کی ہو تو یہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے یعنی میں بتا رہا ہوں پچاس سے زیادہ کو کبھی نہیں سنی آپ نے خود بھی آپ آپ بھی پہلے مسلمان تھے نا تو آپ نے مطلب آئی ڈونٹ نو آپ نے پھر اب کس طرح کی کوئی ریسرچ کی ہے کہ غریب باتیں آپ نے شروع کی ہیں بولنے تو آئی ڈونٹ نو میں دکھا رہا ہوں نا اس لیے تو اسلام چھوڑ دیا نا اچھا نہیں تو میں آپ سے یہ یہ بھی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مطلب وہ جو یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جیسے آپ نے اپنے جو مطلب میں میں ٹو بی آنےسٹ آپ تھوڑا سا عرصہ ہی ہوا ہے جب سے میں یعنی ویڈیو سجیشن میں آ گیا تھا آپ کا تو میں نے سوچا کہ سنتے ہیں کہ کیا مطلب لیکن میں نے بتاؤں کہ میں نے کچھ کچھ ویڈیوز میں آپ کی اس طرح کی دیکھی کہ ڈس آنےسٹی جو ہے نا وہ وہ نظر آتی ہے سر جی دیکھیں جون سے ڈس آنےسٹی نظر آئے گی آ کے میں سے اس کے اوپر ڈبیٹ کر لینا ابھی پہلے مجھے بتائیے کہ کیا یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کیا لکھی ہوئی لکھی ہوئی تو آپ دکھا رہے ہیں لکھی ہوئی تو دکھا رہے ہیں وہ لکھی ہوئی لکھی ہوئی کیا ہے نہیں میں نے کہا لکھی ہوئی تو آپ دکھا رہے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی لکھی ہوئی ہیں لیکن اب وہ اب وہ اس کو کس کس کلر میں آپ دکھا رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جی، اسناد صحیح کیئر میں کیا دکھا رہا ہوں میں جو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ کا کام ہے جا کے ویریفائی کرنا اپنے بہترین سے بہترین اسکالر کے ساتھ جا کے ان عربیوں کی ٹرانسلیشن کروا کے لائیں اور دیکھیں اور مجھے آگے بتائیں میرا کام تو نہیں ہے یہ تو آپ کا کام ہے یہ ہاں میں میں نہیں کہہ رہا کہ یعنی میں اس پہ ریسرچ کروں گا دیکھیں جو آپ نے جتنی بھی جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کی وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ابھی ایک تو آپ کی وہ اردو چینل پہ ویڈیوز ہی نہیں ہیں اب وہ ریفرنسز کدھر سے دوبارہ ڈھونڈے جائیں وہ جو وائف بیٹنگ کے اوپر کچھ آپ نے باتیں مطلب کچھ وائف بیٹنگ پہ ہم دوبارہ ایکسٹریم بنا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں نہیں نہیں میں میں وہ وہ وہ آپ آپ آئی ایم شیور دیکھیں آپ نے میں نے آپ سے ای میل میں پوچھا تھا کہ اگر آپ نے یہ ساری جو بھی اتنے آئی ایم شیور ویڈیو بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کہیں چیزوں کو ان سارے جو ایویڈینس اگینسٹ اسلام جو آپ کے سو کالڈ ہیں وہ آپ نے کہیں اباؤٹ اسلام ہے پلیز ریئلائز اباؤٹ اسلام کے لیے آپ اس آنےسٹلی پریزنٹ کر رہے ہیں وہ اگینسٹ ہی ہے فار اگینسٹ اسلام یہ ہوگا کہ ہاں۔ میں نان مسلموں کے ریفرنسز آپ کو دکھاؤں میں تو آپ کے ریفرنسز دکھا رہا ہوں آپ کو اچھا آپ کی آپ کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو مرتد کو کل کیوں کرنے کا نہیں مجھے مطلب مسئلہ نہیں ہے بھی اس کا آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ محمد ایک کافر تھا آپ وہ بات کریں میں جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں محمد ایک کفر کیا محمد ایک کفر کیا کہ نہیں کیا اس سے بڑی نونسنس تو ہے نہیں تو محمد ایک کفر کیا نا دیکھیں نہیں بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں اچھا۔ اگر محمد نے اللہ الوزہ المنات کے سامنے سجدہ کر دیا ایک دفعہ بھی تو کیا سامنے کی سجدہ ہے بتاتا ہوں میں ہاں، میں آپ کو سنانے لگا اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دوں تو وہ مشرک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہاں بالکل اچھا اب میں اللہ کو جب سجدہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں یا اللہ غائب میں ہوتا ہے اور میں اس کو کرتا ہوں اب جب اللہ نے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ہاں، ہاں، ہاں، ختم ہو گئی گیم اب اللہ تعالی المنات کو اگر اس نے اللہ کا شریک ٹھہرا دی ہے اور پھر سجدہ کیا ہے تو اس نے اللہ اللہ اور الزا اور المنات چاروں کو کیا گیم اوور دیکھیں آپ سامنے سامنے کیا کہتے ہیں وہ تو دیکھیں ان کو وہ تو بیسکلی ایک آئیڈل تھے ان کے یا جو آپ کو آئیڈل کا basic A B C D ہی نہیں پتا مجھے پتا کرنا ہے کیوں ہے آئیڈل کو آپ لوگوں کو پاکستان میں مینگو بتایا جاتا ہے سنیں کوئی بھی آئیڈل جو ہوتا ہے اس کو ایکسپلسٹلی آئیڈل کا ورشپ نہیں ہوتا آئیڈل کے پیچھے ایک گاڈ یا گوڈیس ہوتی ہے اس کی ورشپ ہو رہی ہاں۔ ہوتی ہے آئیڈل کو سامنے رکھ کے بالکل ہاں۔ اسی لیے بت سامنے ہو یا نہ ہو پیپل ورشپ دیٹ گاڈ یا گوڈ اس کے بت بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے ایک شبی بنائی ہوتی ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو شیعہ برادران ہیں وہ شبی بناتے ہیں بناتے ہیں نا شبیے شبیے نکالتے ہیں کبھی دیکھا آپ نے وہ جو ہاتھ ہوتا ہے علم کی بھی شبیہ نکالتے ہیں پھر وہ جی، جی، جی۔ ان کی وہ بہت ساری چیزوں کی شبیہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے نہیں پتا نہیں دیکھا ٹھیک ہے وہ شبیہ نکالتے ہیں بھائی ہاں۔ بھائی تو شبیہ ہوتی ہے that's a representation of a particular God یا گاڈس ٹھیک ہے وہ میں مجھے پتہ چلا آئیڈل ورشپ کا بیسیکلی یہی تھا آف کورس آف کورس کہ وہ یہ کہ یہی تھا کہ آف کورس ایگزیکٹ گاڈ العزہ اور المنات گاڈسز تھیں اس کو اس نے شیطان نے اللہ کے ساتھ اٹیچ کرایا اور محمد نے آیتیں پڑھی اور محمد نے بھی سجدہ کیا اور مشرقین نے بھی سجدہ کیا کیونکہ مشرقین نے کہا او اس نے تو ہماری گاڈ اس کو ساتھ میں رکھ لیا مشرقین کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے محمد کی نہیں کر رہا اس کو یہ مشرقین کو صرف یہ ٹینشن تھی کہ ہمارے خداؤں کو بیچ میں سے نکال دیا اس نے ٹھیک ہے جب اس نے ان کے خداؤں کو ڈال دیا انہوں نے بھی سجدہ کیا محمد نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا چل مٹھے اچھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ون یہ انسیڈنٹ شاید ایک بار ہوا ہے اور اور and there is high possibility کہ یہ یہ ڈیفینیٹلی مطلب اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو یعنی شاید رپورٹنگ یہ انسیڈنٹ اگرچہ ہاں، ایک بار ہوا ہے یہ انسیڈنٹ ہاں۔ اگرچہ ایک بار ہوا ہے لیکن ہاں۔ اس کے اتنے شواہد ہیں کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی مشرقین تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا تو اتنے شواہد ہیں اس کے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں عائشہ نو سال کی تھی اس کے شواہد کم ہیں اس بنسبت اس والی حدیث کے شواہد زیادہ ہیں دیکھیں میں وہ وہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور ٹھیک ہے شواہد ہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے آپ کا اسباب النزول بھی اس کو بتاتا ہے نہیں میں میں وہی میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ یہ جو یہ جو لاسٹ کے جو ورڈز ہیں یہ جو لاسٹ کے جو ورڈز ہیں جو جو جو بیسیکلی جو کفریہ الفاظ ہیں یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ یہ صرف ان ان کی جو یعنی کیا کہیں گے یعنی یہاں شاید یہاں جا کے کچھ پرابلم ہو مطلب کیونکہ دیکھیں حضور اگر محمد نے آیت اب اگر ایک ایونٹ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو اتنا بڑا تو نہیں there is a big big issue in that there is a big big issue high there is a big big issue in that کیوں اس کی وجہ سے لوگوں نے اور محمد نے بتوں کے کے کیا نمبر نمبر ون ٹو اسلام اس حرکت کی وجہ سے کئی لوگوں کا قتل جائز ہوا اور ابھی جو ہے وہ سلمان رشتی کو بھی چاقو مارا گیا ٹھیک ہے اس کی آنکھ بھی پھوٹ گئی بےچارے کی ہاسپٹلائز بھی ہو گیا تو بھائی آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ یار شعد ہے یہ ہے وہ کم آن مین ایکسپٹ دا ریالٹی یہاں جائیں اور جا کے ریسرچ کر کے اور پھر میرے ساتھ کریں اس ٹاپک پہ میں میں اس اس پہ نہیں جاتا اگر آپ آپ نالج پورا لے کے آئیں گے سے گپ شپ لگاؤں گا ٹاپک ٹھیک ہے بات تو سن لیں میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر مطلب مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ آپ جو ہے نا وہ آئی ایم شیور آپ آپ جتنی مطلب نالج آپ کو ہے اسلام کی آئی ایم شیور آپ کو یہ پتا ہے کہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان میں سب سے بیسٹ اسلام ہی ہے آپ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ریلیجن میں سب اسلام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں hmm. جتنے بھی ریلیجن ہے اس میں سب سے گھٹیا زلیل کمینہ اسلام ہے اچھا یہ تو یہ تو آپ کی اب ایک وہ آپ نے پکچر پینٹ کرنی ہے جو اپنے آڈینس کے لیے آپ نے نہیں نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا رکے یہ بہت گھٹیا بات کی ہے نا آپ نے اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ ایڈم بھائی میرے نزدیک اسلام سب سے بہتر ہے تمام ریلیجن میں آئی واز لائک اوکے اب ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا ایڈم صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسلام سب سے بہتر ہے نہ یہ آپ نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے لہٰذا مجھے اس کا ریبٹل دینا ہے کہ میرے نزدیک اسلام سب سے بہتر نہیں ہے میرے نزدیک اسلام سب سے گھٹیا اور دلیل مذہب ہے آپ مجھے کہ آپ کے مطابق اسلام بہت اچھا ہے میں کہوں گا اوکے بھائی لیٹس ٹاک سی کہاں سے بہتر ہے میں کیوں میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کیونکہ کیونکہ آئی نو کہ آپ بہت اسمارٹ ہو ٹھیک ہے آئی نو یو ہیو کہ یہ اس ریلیجن میں جو ہے نا وہی وہ سچائی ہے لیکن لیکن فور فور اب وہی میں آپ کو صرف یعنی میں نے آپ کے ای میل میں بھی ہیلو بھائی ہیلو لسن یعنی آپ یار ایک سیکنڈ آپ اللہ ہو گئے ہو ہیں آر یو گاڈ کیا اللہ ہو آپ میں آپ کو پتا ہے ایک مسلمان اس طرح کا کچھ بھی ابھی کہہ نہیں آپ میرے دل کا بھید کیسے جانتے ہو how do you know what is in my heart کیوں ہاں، کیوں تہمت ڈال رہے ہو بھائی کس طریقے سے تم یہ بار بار انفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں کیا سوچتا ہوں how the hell do you know what I think چلو میں یہ let me rephrase it ٹھیک ہے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آئی فیل کہ یو آلریڈی نو بٹ وہ آپ سٹوپیڈیٹی آپ نے پھر ڈال دیا you already know don't add me in the sentence you don't know check what I think پوری پوری بات تو سن لو نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں no no no as long as you add me in the sentence I have a problem keep it your own self اپنے تک رکھو کہ آپ یہ کہتے ہو let's have a talk on that وہ اب اس کو نٹ پٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں میں نے کہا یا بس کہو کہ تم خدا ہو آئی فیل کہ آپ کو ऑलरेडी یہ پتہ ہے جس طرح آپ اپنی یہ جو ویب سائٹ کے اوپر جو یہ جو ریفرنس ڈال رہے ہو اور جس طرح کی جو آپ نے چھوٹے چھوٹے جو آرٹیکل لکھے ہیں اس میں جس لیول کی جو یعنی ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے نا کہ وہ ایک ہی حدیث ہے اس میں اس کے مطلب کا ہر ہر آلموسٹ ہر کیس میں ایسے ہی ہے تو وہ آپ نے سلیکٹیولی لسن ہاں۔ ہاں، آپ نے ایسے کیا آپ نے pick one topic pick one topic let's have talk right آپ نے مطلب ہاں۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہے کہ اسلام میں یہ جو متا کا جو یہ کیا اچھا، کیا محمد نے ایک خاص ٹائم کے کے لیے متا الاؤ ہاں ہاں ہاں یا ہاں، میرے خیال میری نالج حساب سے ہاں۔ مطلب جہاں تک مجھے پتا بہترین بہترین بہترین متا کو ایونچولی ختم کس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اوکے چلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی مان لیتا ہوں لیٹ سے کہ محمد نے ختم کر دیا لیٹ سے متا کوئی پانچ چھ سال رہا اتنا مانتے اس کا مطلب ہے پانچ چھ سال میں پانچ چھ سال کے لیے اے مسلمہ الاؤڈ ہو گئی آپ اس کو اچھا دین کہتے ہیں یار اس وقت دین کے رولز اس وقت کو چھوڑے اس وقت یہ دیکھیں یہ یہ یہ سٹوپیڈیٹی ہے اس وقت آپ فورن آ گئے اس وقت کے لیے اچھا لیٹس سے لیٹس سے اس وقت آپ کی بہن اور آپ وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے جب تک اس وقت اس وقت آپ کی بہن وہاں پہ ہے اور آپ وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں ایک شخص ہے وہ گیا ہے جنگ کے لیے محمد کے ساتھ اور محمد نے کہا جی متا کر لو وہ آپ کی ایک بہن سے متا کرنا چاہتا ہے الاؤ کرو گے جب تک ہاں جب تک جب ہاں، تک جب تک جب تک اللہ نے اس کو یا رسول وسلم نے اس کو وہ نہیں کیا اس کو انلیگلائز نہیں کرایا تب یعنی تک تو ہماری یعنی ہمارے مورلز ہیں وہ ہمارے مورلز آتے ہیں اسلام سے ٹھیک ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اگر آپ جیسے ابھی آج کے زمانے میں اگر جیسے ایون جیسے الکوہول تھا بھائی لمبی حجت نہیں بھائی لمبی حجت نہیں الکوہول کو چھوڑ دو الکوہول کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے امام نے یعنی کہ ہاں۔ آپ کی بہن کو کوئی مسلمان مرد لے تین دن اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرے اور چوتھے دن اسے چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں لگتا آپ کو اس چیز میں میں نے آپ کو بتایا نا اس وقت آپ یہ آپ آپ اس ٹائم فریم میں لے کے جا رہے ہیں مجھے جس وقت جی، یہ ہاں تو تو اس ٹائم فریم میں تو میں کیا کوئی اور مسلمان بھی ہوتا تو سب سب اس کو اچھا اس میں اس میں اور ایک چیز نہیں ایڈم ایڈم ایڈم ایڈم اس میں اور ایک ایک چیز ایڈ ہاں۔ کرو ٹھیک ہے انہوں نے ایک بے غیرتی والی بات تو کی کہ یہ بہن کے لیے اپنی پسند کریں گے تین دن کی شادی اب اس میں ایک ایڈ کرو کہ وہ تین دن کی شادی ختم ہوئی آپ کی بہن جو ہے مان لیجئے ہم عدت کا وقت بھی پکڑ لیتے بیچ میں تین چار مہینہ جو بھی ہے اس کے بعد دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ پھر آپ کی بہن کے ساتھ متا کرنا چاہتا ہے تین دن کے لیے اور اس کو ایک بہترین ڈیزائنر کپڑا یا اس ٹائم کی چادر پکڑ لیجیے آپ تو آپ پھر سے کرائیں گے یار میں آپ کو آپ دونوں کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس ٹائم فریم میں جج کر رہے ہو ابھی کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ٹھیک ہے ابھی تو ٹھیک ہے اسی ارے بھائی اسی اسی اسٹینڈرڈ پہ آپ چلے جاؤ مجھے بولو آپ اپنی بہن کا متا سیکنڈ ٹائم تین دن کے لیے کرانے کے لیے ریڈی ہو ابھی تک ابھی تک لیگل ہے تو انشاءاللہ ہاں لیگل ہے نا اسلامکلی تو ہاں نا ہمارے ہمارے دیکھیں ہماری جو ہماری جو مورلز ہیں نا وہ ہمارے آتے ہیں اسلام سے ٹھیک ہے اگر ابھی میں آپ کو آپ کو اور سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے یہ جو سٹوننگ ٹو دیٹ ڈیتھ والا ہے یہ جو جو جو کرتے ہیں سنو بھائی بھائی صاحب میری بات سنو یہ چیز آپ اپنی بہن کو جا کے پوچھئے کہ میں تیرے بارے میں ایسی بات کر کے آیا ہوں تین دن کے لیے کوئی شخص جو ہے تیرے ساتھ شادی کرے گا تیرے ساتھ ہم بستری کرے گا اس کے بعد تین مہینے کا گیپ پھر تین دن کے لیے پھر تین مہینے کا گیپ پھر کوئی تیسرا بندہ کرے گا میں تیرے لیے ہاں کر کے آیا ہوں بہن بہن تو میرے بارے میں کیا سوچتی ہے ذرا پوچھ کے آئیے گا ضرور بھائی آپ اس میں نے آپ لوگوں نے خود ہی وہ پوری کانٹیکس میں جب بات چلی جائے گی تو پھر آف کورس جب جب جب اسلام نے الاؤ کیا ہے تو پھر ختم ہو گئی فائنل اتھارٹی ہمارے لیے اسلام آپ لوگ جو اگر تم کو گو کھانے کے لیے کہے گا نا اسلام از بیسٹ صاحب میری بات سنو غور سے سنو آپ یہ کہہ رہے چونکہ اسلام الاؤ کیا اب ہماری سوچ جو ہے بالکل مر چکی ہے اسلام اگر آپ کو گو کھانے کے لیے کہے گا نا آپ کہو گے ہاں اسلام کہہ رہا ہے نا تو ہم کھائیں گے شوق سے یہ ذہنیت کر دیتا ہے اسلام آپ کی اچھا میری ایک بات سنیں آپ کے آپ کا جو بھی ریلیجن ہے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے فار ایگزامپل آپ اس کو اگر سوچتے ہیں کہ وہ ورڈ آف گاڈ ہے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ ابو بکر کی اپنی بیٹی اسما متا کرواتی تھی کیسا لگے گا آپ کو یہ کون سے ٹائم سر بات ہو رہی ہے ابھی داؤد ٹھیک ہے اور اس کی پیج نمبر پانچ سو چھ کے اوپر حضرت اسما بنت مروان بول رہی ہیں سوری حضرت اسما بنت ابی بکر بول حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیالیس حضرت مسلم کرا فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کروایا کرتی تھی یعنی کہ آپ کی ابو بکر کی بیٹی بھی متا کروایا کرتی تھی اور آپ کو یہ بات بری نہیں لگ رہی کہ ایک ایک طرح کی رنڈی بنی ہوئی تھی پہلے ایک بندے کے ساتھ پھر دوسرے بندے کے ساتھ پھر تیسرے بندے کے ساتھ تین دن چار دن دو دن تین دن چار دن دو دن کا شادی یعنی کہ سیکس کے لیے ایک کپڑا لے لیا تین دن کے لیے اسے سیکس کی انجوائمنٹ دی چوتھے دن بائے بائے پھر ایک اور بندے کے ساتھ شروع کیا تین چار دن اس نے سیکس کیا پھر کپڑا لیا لتا لیا بائے اچھا۔ بائے اسی لیے ہم نکل گئے اسی لیے ہم نکل گئے اسلام از بیسٹ صاحب یہ مورالٹی جب ہم نے دیکھی نا اسلام کی اس وجہ سے ہم ہاں۔ نکل گئے یہ اچھا، گھٹیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے جس ٹائم میں وہ لیگل تھا مطلب جس ٹائم میں جب تک اس کی منسوخ کی وہ نئی آرڈرز تھے تو تو تب تک تو جب تک کر رہے ہیں تو آف کورس اس ٹائم کے لیے ٹھیک تھا دیکھیں وہ سوسائٹی کا نارم ہوگا اس ٹائم کا جیسے جیسے یہ جو سوسائٹی کا نارم تو مورتی پوجا بھی تھا نا بھائی سلوی ذرا تھمز اپ دوبارہ دکھائیے گا ان کو تھمز اپ دوبارہ دکھائیے گا اپنا <laughs> یار یہ بس دو دو تھمز اپ ہاں میں آپ کو آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ اس سوسائٹی کا نام تو ایک منٹ اس سوسائٹی کا نام آپ کے بقول جو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی تھا تو اس کو کیوں روک دیا رسول اللہ نے جو چیز حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے ہاں۔ لیکن آپ کہتے ہو نا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس کے بعد پروسٹیٹیوشن چل رہا تھا مورتی پوجا چل رہی تھی تو سوسائٹی کا نام ہی تھا تو رسول اللہ نے ان سب کو ان سب چیز کو کیوں حرام کر دیا نہیں کرنا چاہیے تھا سوسائٹی کا نام ہے بول کے چلنے دیتے نہیں تو اب یہ وہ چلنے کیسے دیتے تھے کیا سوچ ہو جاتی ہے تم لوگوں کی اللہ کی نظر میں دیکھیں آپ فور ایگزامپل جیسے ایڈم بھائی ابھی وہ کرسچن ہے ٹھیک ہے ان کو ان کو کرسچینٹی کے حساب سے جو چیز مطلب وہ بلیو کرتے ہیں اپنے دل سے کہ Christianity is the right religion وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اب فار ایگزامپل کرسچینٹی کے اندر یہ لکھا ہو کہ آپ اپنے سلیو کو مار سکتے ہیں یا جو مرضی کچھ بھی ناٹ سینگ کہ لکھا ہے مطلب میں جسٹ سینگ کہ کچھ بھی لکھا تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہی ہوگا because he believes it's the word of God نا جواب میں دے دوں ساحل بھائی ایئر شوز تو وہ بات وہی ہے ایڈم میں یہ چاہ رہا تھا ایم اے حافظ صاحب بھی ہے یہ بھی میرے خیال سے نہیں ہے یہ بھی میرے خیال سے کمنٹ ویمنٹ میں گالیاں دے رہے تھے ان سے بھی پوچھ لیتے یہ بھی ہاں یہ بھی اپنی بہن کا متا کرانے کے لیے جس طریقے سے اسلام اس بیس صاحب راضی ہے تین تین دن کا پلیزر متا کرانے کے لیے ایم اے حافظ صاحب بھی راضی ہے اپنی بہنوں کا متا کرانے کے لیے بیٹیوں کا اس زمانے میں رکو نا اسلام اس صاحب آپ نے تو بتا دیا مورالٹی اسلام کی تھوڑا رک جائیے جی ایم اے حافظ صاحب جی ہمیں آصف صاحب صرف کامنٹ میں گالیاں لکھیں گے یہاں پہ آ کے نہیں بولیں گے مسٹر سوال اتنا <laughs> سوال اتنا خطرناک آ گیا ہے نا ان کے سامنے یہ پوچھے کیا متا صحیح حدیث سے ثابت ہے بالکل صحیح حدیث سے بتائیں گے بھائی آپ کو حافظ صاحب آپ کچھ اپنی زبان زبان مبارک سے کچھ بولیے تو صحیح اپنی بہن بیٹیوں کا متا کرانے کے لیے ریڈی ہے آپ تین تین دن کے لیے چادروں کے بدلے ڈریس کے بدلے ہاں ہاں ہاں سانس کی آواز نکلی جی، بولے کراؤں گا بولیں گے تو دین کے خلاف کراؤں گا ہاں۔ بولیں گے دنیا تھی ہاں۔ ادھر لوگ ہنسیں گے مائرہ جی نے فوراً سپر بڑا رائٹ آن سپورٹ دیا کہتے ہیں جی اسلام میں وومن کی اپنی کوئی چوائس یا ویلیو ہے یا نہیں ان کا جواب یہ ہے جناب قرآن میں حرمت کا لفظ کئی دفعہ آیا لیکن حرمت النساء کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا تو یہ آپ کا جواب ہے اور بالکل اسلام میں عورت کی کوئی حرمت نہیں ہے ان کو بتا تو حرمت النساء کا مطلب کیا ہے وہ تو پلانٹ یعنی کہ عورت کی آنر پلانٹ ارتھ کہتے ہیں ہیں اف متا متا واز اونلی فار یہ ختنا ختنا از یعنی کیا کر رہے یار یار کہاں سے آ گیا میں بات کر رہے ہیں لو جی ایم ایم اے اے صاحب صاحب تو چلے گئے ہیں چل دیے یہ سید ثاقب صاحب کسی اور نام سے آئے ہیں ٹرکی کے نام سے سید ثاقب صاحب سواگت ہے آپ کا یہ ٹرکی کے نام سے کیوں آئے ہیں جی مسٹر ٹرکی صاحب اور شڑکی صاحب چلے گئے اچھا جی اور ہمارے پاس یہ سیکولر انڈیا کیوں آ رہا ہے جی ہیلو بھائی جان آپ مومن تو ہے نہیں آپ کیوں آئے ہوئے فری تھنکر ہے بھائی وہ دھار دھار دات والا مومن السلام علیکم رنجیو جی میں نے آپ کو تین دفعہ بلیک سٹیج سے ریموو کیا اور آپ پھر آگے بیک سٹیج ارے بین کر دو نا جو ہے نا وہ اکوپائی کر رہے ہیں بین کر دو السلام علیکم وعلیکم السلام جی حق صاحب آپ مسلمان ہیں ساحل بھائی کیسے ہو اور ایڈم بھائی طبیعت کیسے ہے first class first class free thinker دار دار دات <laughs> اچھا فری تھنکر صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا ایک سیکنڈ رکیے گا ہاں۔ یہ جو رفشان جانی حق صاحب ہیں سر آپ مسلمان ہیں اور چلے گئے وہ اچھا جی نہیں جی اب پھر ہم مزید مومنوں کو نہیں لیں گے that will be the end please کوئی جوائن نہ کرے میں بلاک کر دوں گا کیونکہ نان مومن جوائن کیا ابھی تو جب تک میں بولوں گا نہیں اچھا جی فری تھنکر صاحب آپ اپنی بہن کا متا کرائیں گے اگر آپ محمد کے بات ہاں؟ کروں جی سر ہاں، میں اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں اپنا کلٹ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں بالکل سر یہ ثابت ہو رہی ہے یہ بات ایبسلیوٹلی مسٹر پی کے جڑے ہیں ہمارے پاس پی کے صاحب ذرا اپنا اچھا۔ کیمرا بند کریں گے اسی طرح آئیں گے اوکے جی یہ کیمرہ بند نہیں کریں گے ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ان کو ایڈ کرتے ہیں اوکے چلے اب چلے گئے ہاں جی یہ ٹھاکر صاحب آپ مسلمان تو نہیں ہیں نا اوکے جی جی فری تھنکر صاحب کیا کہتے ہیں یار یہ خان رضا پہلے بھی آئے تھے ان کا مائک نہیں چلا تھا جی خان رضا صاحب ہیلو جی ہیلو سر میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں بس مجھے بتائیں اچھا سر میرا نا سوال ایک یہ ہے کہ سر ایک ورڈ ہے کہ التقا sir sorry out of topic یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں میں آپ سے سر آپ مسلمان ہیں تو سر جی سر میں مسلمان ہوں آپ مجھے جو سننا چاہے میں آپ کو سنا چاہتا ہوں آپ میرے پاس جب آئے تھے میں بات کر رہا ہوں آپ سے آج اس کی شیطانی آیتوں کے اوپر تو آپ وہ ریفرنس لے کے آئے ہیں سر میں اس ریفرنس سے نہیں لے کے آیا ہوں کیونکہ سر میں جس سچویشن میں پھنس رکھا ہوں نا سر میں آپ کو نہیں بتا میں بتانا بھی چاہتا ہوں تو آپ سن سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو نہیں سر ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کر لیں یا متا کے بات کر لیں آپ اپنی بہن کی شادی کرائیں گے اگر اس وقت آپ ہوتے ہیں کیڈی ہاں، سویب کو ہاں جی، پوچھ لو ایڈم ہاں جی کیڈی سویب نے کیڈی سویب کو میں نے وہ دو چار سوال دیے تھے یہ ریفرنس لے کے آئے ہیں جی ہاں، کیڈی صاحب ریفرنس لے کے آئے ہیں ہاں گیا ہوں ریفرنس لے کے جی سر بتائیے ریفرنس اچھا پہلا کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی کو بھی گھر میں جا کے ڈونڈی بنا سکتے تھے یہ کہا تھا نا نا نا نا نا جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرا سوال ہی نہیں تھا ریکارڈڈ ہے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو لونڈی بنائیں گے جنگ میں ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر سکتے ہیں ہاں یا نا جی صاحب یار ڈی صاحب غائب ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک اور اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جائے گا رائٹ کے ڈی صاحب انٹرنیٹ صحیح کر لیں بالکل بالکل اور جب کبھی آپ کا دل کرے گا کچھ عرصے بعد آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ہاں یا نا ہاں ہاں بالکل ہاں کر سکتے یہ پہلا سوال تھا کہ آپ اسے سیل کر سکتے ہیں ایون دو کہ آپ نے اس کے ساتھ سیکس کر لیا تو سر یہ کون سی حجت ہے دوسرا سوال کیا تھا سر میرا دوسرا سوال دیں اگر سنو ابھی اگر وہ ارے انٹرنیٹ تو صحیح کر لے یار اگر وہ جی۔ صاحب کا انٹرنیٹ گیا بائے بائے ہوگی کے ڈی صاحب چلو کے ڈی صاحب تو گئے سیل صاحب یہ مسلمانوں کا انٹرنیٹ اتنا خراب کیوں رہتا ہے اسی لیے میں بولتا ہوں ایکس مسلم بن جاؤ انٹرنیٹ اچھا چلتا ہے اللہ <laughs> چاہتا ہی نہیں یہ لوگ اسلام کا دفاع کریں دس لوجک ہے یہ اچھا بھائی اسلام اللہ چاہتا ہی نہیں اسلام اس میں ہاں، ایڈم بھائی گپ شپ لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے میں میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں آپ نے چپ کرایا ہوا ہے میں تو سوچ رہا تھا اب جا کے سو جاؤں ارے چلے یار مطالعہ کام تو ختم ہو گیا بھائی وہ نو وہ دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے فار ایگزامپل اگر اگر کرسچینٹی میں ہوتا یہ وومین کی آنر اتنی گھٹیا رکھ دے کہ تین دن کے لیے اپنا وہ پہلے سے چلا رہا تھا نہیں چلا رہا تھا نہیں چلا رہا تھا پہلے چلی آ رہی تھی جب جنگ کے اوپر آپ کے صحابہ کرام گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کے بغیر ہیں ہمارے ٹھلے جو ہیں وہ گرم ہیں کچھ کرو تو محمد نے کہا نہیں نہیں ان کو کاٹو نہیں اپنے آپ خسی مت بناؤ آؤ تم متا کر لو اچھا ایڈم ایڈم ادھر ادھر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جن کو یہ یعنی پیاس جگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خسی ہو جاتے ہیں دیکھو ادھر اس بات کو بھی غور کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم کو عورتیں پرووائڈ کرو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھسی ہو جاتے ہیں رسول اللہ کہہ رہے کھسی مت ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ تین تین تین دن کا جو ہے وہ تم متا کر سکتے ہو یہ یہ بات غور کرنے والی ہے بالکل بالکل رائٹ آن اسپاٹ بردر مطلب آف کورس اب وہ ایک اسٹیٹ میں اسٹیٹ آف وار میں ہیں وہ اپنی وائف سے دور ہیں تو ان کی کچھ باڈیلی ریکوائرمنٹ جیسے ہر ہر لو یار عورت کو ضرور خراب کرنا ہے آئی تھنک وہ وہ الاؤڈ نہیں ہے نا کیا مطلب الاؤڈ نہیں ہے ارے زیادہ آسان کام ہے اور گندا کام نہیں ہے ایٹ لیسٹ عورت کو تین دن کے لیے پروسٹیوٹ بنا لو وہ اچھا کام ہے یار کتنا تمہارا ذہن خراب ہو گیا یار عورت کو تین دن کے لیے پروسٹیوٹ بنانا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے as compare to as compare to کہ تم خود کام کر لو یہ والا اور اپنی تھڑک باہر نکال لو اچھا یہ یہ تین دن والی جو لمٹ ہے یہ تو پتا نہیں آپ دے رہے ہو لیکن یعنی اس اس دوران جو بھی ہے وہ وہ ٹیمپرری بیسس پہ جو بھی رول آئے تھے اس کے بعد ان کو کینسل آؤٹ بھی تو کیا نا وہ تو اب کا آپ نے ابھی اگری کیا چار پانچ سالوں کے لیے رہا اور میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ کس جنگ میں ہوا اور خیبر میں بقول آپ کے چند ایک اسکالر کے خیبر میں منع کیا گیا چار سے پانچ ہاں۔ سالوں تک آپ عورت کی حرمت کی مارتے رہے ہو حرمت کی بجاتے رہے ہو اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اوکے ہے یار حد ہوتی ہے یار for the love of God جون سے بھی گاڈ کو آپ اپناتے ہو جو کہ شیطان ہے پرابلی آپ خود کیوں نہیں سوچتے یار دماغ کیوں نہیں اوپن کرتے اپنا اگر اگر اگر شیطان ہی ہے تو پھر تو آگے کنٹینیو ہوتا رہتا پھر کیا تھا پھر تو اور بھی بڑا کچھ کر سکتے ارے بھائی تو آگے کنٹینیو ہوا <laughs> میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بھی حدیثیں دکھائی تھی کہ عثمان نے اس کو ختم کیا ایونچولی لوگ کرتے رہے بعد میں بھی اور نمبر تیسری بات میں نے متا والی حدیثوں میں دکھایا تھا لائف اسٹریم میں دکھایا تھا کہ قرآن متا الاؤ کرتا ہے لیکن ڈس الاؤ کبھی بھی نہیں کیا اسی لیے شیعہ آج بھی متا کرتے ہیں ارے بھائی جا کے پڑھو تو صحیح یار پلیز یار گور اسٹڈی شکریہ بابا بات ہر بار جو اور مولوی کے پاس جا کے یہ سوال کرو نا ایک بار کیا وہ آپ کو جواب دیں گے یہ سب چیزوں کے بارے میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اسلام کی روح سے یہ سب کیا ہے اور اس کو پکڑ کے لے کے آؤ ہمارے سامنے ایک بار کھڑا کرو دیکھیں میں آپ دیکھو آپ کے اختیار میں اسلام کی اتنی ساری باتیں نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کو اتنا مطلب ابھی وہ میرے بادشاہ میں بولو تو آپ زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے جس کو آپ کے نزدیک جس کو معلومت ہے اس کو لے کے آؤ نا تم دیکھو اگر آپ کہو گے کہ میں آپ کو ریفرنسز دوں تو وہ آف کورس میں کیونکہ میں اس لیے میں میں سب سے جو کامن بات ہے نا جو ایون ایڈم بھائی کو پتا ہے وہ اس طرح کی بات ہی کر رہا ہوں میں کوئی ریفرنس وغیرہ کیونکہ میرے پاس سامنے کوئی کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ریفرنس بھی ساتھ ہر ایک چیز کا دوں لیکن آف کورس مطلب اور یہ بھی ہے کہ ہاں میں نے قرآن پوری طرح فلی ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ تفسیر کے ساتھ پڑھا نہیں ہے کمپلیٹ ابھی تک میں اس کے پروسیس میں ہوں میں کر کر رہا ہوں آہستہ آہستہ لیکن آپ کو پتا سب جتنے بھی ابھی آج کل لوگ ہیں صرف اسلام میں یہ پرابلم نہیں ہے یہ ہر ریلیجن میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کو پوری طرح اسٹڈی اور وہ اتنا کریٹیکلی وہ اس طرح نہیں وہی تو ہم بول رہے ہیں نا آپ پڑھو پہلا پڑھو اس کا نالج لو پھر آگے دفاع کرو یہاں پہ پھر how do you know Islam is the best جب تم نے پڑھا بیسٹ ہاں بالکل کیوں مجھے یہ تو پتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ہے یہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے یہ آپ کے ذہن کیونکہ آپ اسلام از دا بیسٹ تب کہہ سکتے ہو جب آپ نے پڑھا ہو تفسیریں پڑھی ہوں قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوں آپ نے ابھی اگری کی ہے نہ آپ نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی نہ آپ نے تفسیر پڑھی نہ آپ نے حدیثیں پڑھی پھر بھی آپ دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہے بتاؤ سب نے کہ بائبل پڑھی ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں صبر کرو تم سے بات کرتا ہوں پہلے وہ والی بات کر لیتا ہوں میں تمہیں جواب دیتا ہوں اس کا تو مجھے یہ بتاؤ کہ how do you know Islam is the best مجھے اس طرح پتا ہے کہ یعنی میں نے کرسچینٹی کے بھی مطلب کراس ریفرنس سے مطلب یہ کراس ریلیجن جو ہے تھوڑا بہت انالیسس کیا ہے ابھی کراس ریلیجن تم تو کہہ رہے تھے ابھی اسلام نہیں پڑھا تم نے کراس ریلیجن کیسے پڑھ لیا ایک بھائی ہاؤ اپنی مرضی کا سنتے ہو look look look how stupid your argument is you have not studied Islam تم نے ابھی اسلام پڑھا نہیں ہے پورا تم نے خود منہ سے کہا ہے یٹ تم نے جو ہے نا کراس ریلیجن سٹڈی کر لیا ہاں۔ آپ لوگ ادھ وشواسی ہو یہ ہر بار کہتا ہوں میں آپ نے پڑھا اچھا۔ نہیں ہے آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے سمجھا نہیں ہے ہاں۔ ہاں، نہیں ادھ وشواس نہیں ہے دیکھیں اس میں Islam is the that makes most sense out of all of religions ارے کہاں یہاں پہ تمہارے سنو تمہارے یہاں پہ بہن کا حلالہ کرنے کی بات ہاں۔ ہو رہی ہے یہاں پہ تمہاری متا ہاں۔ کی بات ہو رہی ہے تم بولتے ہو کہ تم اس وقت جا کے رہتے تو اپنی بہن کا حلالہ یہ متا کروا لیتے تم کو لگ رہا ہے کچھ تم کو صحیح لگ رہی ہے صرف بولنے کے لیے آ جاتے آپ لوگ کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا اور صرف بیسٹ بیسٹ ایسا بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے کم سے کم معلوم کرو پڑھائی کرو اس کے بعد ہی آ کے بات کرو مرٹ می سو پروبلم ایڈم بھائی گیا کیا <laughs> ٹھیک ہے یار سنو مزہ نہیں آ رہا ہے میں کب سے سن رہا ہوں اس کا حال نکلنا چاہیے یار کوئی بھی چیز مطلب آدھوری آدھوری رہتی ہے اس کے حال نکال لیں گے ابھی دس پندرہ منٹ میں ایک ایک سے بات کریں گے <laughs> میں ہاں۔ بتاتا ہوں دنکر بھائی حل جو ہے نا تم گھر کے اندر لے کے گئے تو تمہارے گھر میں وہ حل مطلب کون سا حل میں بول رہا ہے معلوم ہے کھیتی کرنے والا حل اچھا، تو یہ ایک حساب سے تو صحیح تھا نا تو انسانیت کی ضرورت ہے چاہے آج بھی لاکھوں چاہیے نا اس کے لیے دیا اسلام نے ہاں، مطلب بنوانا ہاں، ٹھیک ہے پہلے اسلام سے پہلے پرانسٹیوشن چل رہا تھا اسلام نے وہ چیز کو اسٹینڈرڈائز کیا ہے ہاں۔ اگر ہاں، ضرورت ہے ہر علاقے کی تو پھر اسلام نے بند کیوں کیا وہی سنو اور تو تم خود ہی بتا رہے کیا عمر صاحب کی جو خلیفت میں پوری طرح بینڈ ہوا آج کی ڈیٹ میں کتنے کاؤنٹری سے جہاں پروسٹیٹیوشن الاؤ ہے پتا نہیں لیگلائز ہے کتنے کاؤنٹری معلوم ہے تم کو مجھے نہیں پتا تیس چالیس تو کم سے کم دس کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کو ضرورت ہے چاہے ڈنگر رک جا پہلے کنٹریز تو بتا دینا کتنی <laughs> جرمنی سوئٹزرلینڈ ہے جرمنی سوئٹزرلینڈ ہے گریس اچھا ہے ترکی ہے نیدرلینڈ ہے ہنگری ہے لٹویا ہے بہت سارے کنٹریز ہے کم سے کم تو بیس سے پچیس کنٹری لیگلائز ہے اور اس کے باوجود انڈیا وغیرہ سب میں چلتا ہے دو مہینہ پہلے انڈیا کی بھی کورٹ میں چلا ہے کیس کہ وہ چیز کو ان کو پریشر نہ کیا جائے اس چیز کو ضرورت ہے انسانیت کو اچھا ٹھیک بھائی میرے کو یہ جو پروسٹیٹیشن کو سنو نا ہاں، ایک منٹ بولنا ہے تو یار کب سے سن رہا ہوں ارے سنو تو ہاں۔ سنو تو میری بات تو سنو آپ کے ہاں۔ نزدیک پروسٹیٹیوشن اچھا ہے کیا ایک لڑکی کے لیے یا پھر اس کو لونڈی بنانا اچھا ہے ہاں ٹھیک ہے تم تو بات جس طرح گھما رہے اس کا تم کو معلوم نہیں لونڈی کس کو بولتے معلوم ہے گھر کی نوکرانی کو بولتے جو کام کاج کرتے اس کو ہی <laughs> ہاں۔ لیکن کیا کیا کام کروا سکتے ہاں اس کے بھی اس کے بھی بہت کم سے کم بیس سے پچیس کی سے دوسرے سے زیادہ حدیث سے لونڈیز کو آزاد کرو ان کو رہائی کرو ٹھیک ہے <laughs> ارے اس میں پورا ایک دو گھنٹہ لگ جائے گا میں ابھی دو چیز میں ایڈم بھائی سے تھوڑا بات کروں گا کیونکہ وہ سامنے والا کو بھی معلوم ہوتا تو وہ چیز میں مزہ آتا ہے تھوڑا بات چیت کرنے کے لیے اور جہاں غلط تو ہم بھی نوٹ کرتے ہیں نا ایسا ہے تو میں یہ بول رہا ہوں ایڈم بھائی جیسے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی پروسٹیٹیوشن بات چلتا تھا اسلام نے تھوڑا اسٹینڈرڈ حساب سے کیا ایک ایگریمنٹ کے حساب سے چاہے تو دو گھنٹے کے لیے رکھو یا دو دن کے لیے چار دن کے لیے چلا کچھ دن اس کے بعد بین کر دیا گیا لیکن انسانیت میں اور بیس سے زیادہ لیگل کر دیا اس کے باوجود باقی سارے کاؤنٹریز الیگل نہیں کیا وہ بھی الاؤ ہے چلتا ہے مطلب سیپریٹلی چل رہا ہے تو انسانیت میں ضرورت ہے تو اسلام میں اسلام میں تو ابھی اسلام میں تو سیدھا اس کے لیے ابھی اور جینا میں چلے جاتا ہے اس کے لیے سجا ہے کوڑا مارتا ہے یا موت کی سجا ہاں آپ نے کہا محمد نے اس وقت الاؤ اس لیے کیا تھا کہ نیٹ تھا رائٹ ہاں ضرورت تھا اس ٹائم صحابی کو بھی ضرورت پڑا پھر پھر بعد میں حرام کیوں کر دیا ہاں تو اس بارے میں مجھے کمپلیٹ جو ساری حدیث نہیں پڑا اور جو ہاں۔ خلیفہ عمر عمر صاحب کی وہاں کے پوری طرح بین ہوا ہے پروفیٹ نے ہاں اگر ضرورت ہے پھر ہاں۔ ختم کیوں کر دیا تو پروفیٹ کی طرف سے تو پوری طرح بین نہیں ہوا جہاں تک میرا خیال ہے اور خلیفہ کی دور میں پوری طرح بین ہوا ہے جی پھر خلیفہ پاگل کا بچہ ہوا نا نہیں پاگل تو نہیں کہہ سکتے ابھی انسان اس ٹائم ان کو ہاں، ان کے حساب سے جو بھی کیا وہ اچھے برا ہے لیکن میرا حساب سے رہنا چاہیے تھا اگر آج مجھے ابھی ضرورت پڑا میرا بیبی نہیں ہے گھر میں میں دو گھنٹے کے لیے وہ لیگل طریقہ سے بلا سکتا تھا پیسہ دے کے اس کو چوری چپ کے کرنا وہ کہاں کا صحیح ہے ساحل انمیوٹ کر یار تو ہی بولے گا میں نہیں بول رہا بہت بھاری ہے بھائی فری تھنکر دو گھنٹے کے لیے بلائے گا دو گھنٹے کے لیے اٹھتا ہے بھائی سامان تیرا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا بھائی لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے میں بول رہا ہوں نا دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے دو گھنٹے اٹھانے کے لیے کون سا لیگل ایگریمنٹ رہتا ہے بھائی ارے بھائی یہ تو ایگزامپل دیا گیا ہے مطلب سمجھنے کے لیے لگتا ہے ٹھیک ہے سنوار کو بلیم نہیں کریں گے جو بڑا چیز ہے تو اس میں بحث کریں گے یہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے اس ٹائم بھی ضرورت جی، پڑا آج کی ڈیٹ جی، میں بھی جی، ضرورت ہے ضرورت ہے سارے لوگ سن لیں یہ انسانیت کا ضرورت ہاں۔ تھا محمد نے اس لیے الاؤ ہاں۔ کیا تھا کوئی بدتمیز نہیں کرے گا اس بارے میں سمجھ لگی یہ سب کو تھوڑا <laughs> اچھی طریقے سے کیا جو غلط سے تھا اس کو تھوڑا سدھر کیا ہاں، ٹھیک ہے اور ابھی آج جو چل رہا ہے آج بھی جو چل رہا ہے غلط اچھا ہاتھ ہے تمہارے پاس فریدنگ کر بھائی ہاتھ صحیح سلامت ہے آپ کے ارے مقصود تم کیا بات کر رہے ہیں یار میں تو شادی کے اچھے ساتھ ہو چکا اچھا، اچھا، اچھا، خود کا نہیں ارے آواز بریک ہو رہا ہے یار فریتنگ کا ہاں، ہاں، بہت سارے کاؤنٹری سے جب فریتنگ کا ایک سیکنڈ رکنا ہاں۔ کوئی بات نہیں اچھا <laughs> یار کمال ہو بالکل بالکل اچھا ایڈم بھائی یہ کس موقع پہ آیا مطلب نبوت ملنے کے کتنے سال بعد آیا آپ کو معلوم ہے سر میرا خیال ہے کہ تیسرے چوتھے سال پانچویں سال سمتنگ لگ جاتا ہاں بالکل پانچویں سال ہوا تھا یہ کیا ٹھیک ہے ہاں تو یہ مطلب کس موقع پہ آیا کس وجہ سے وہ جو ہوا تھا وہ آپ کو معلوم ہے محمد مکہ میں کھڑا تھا بچارہ رو رہا تھا کہ یار میری قوم جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی اللہ میں ایسی آیت دے دے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں نہیں نہیں ایکچولی کیا ہوا تھا جیسے اس ٹائم تو ایک مطلب تھوڑا کمپٹیشن چل رہا تھا ادھر عبد المطلب تھا ہمارا نبی کی جو بھی انکل ہے ان کو سپورٹ مل رہا تھا لیکن اسی حساب سے پانچ سال میں جیسے کہ نبے اسی نبے لوگوں نے اسلام لے آیا تھا اور دوسری طرف تو بہت سارے نہیں لایا ہاں۔ اسی نبے لوگ تو گیارہ تیرہ سال بعد اسلام لائے ابھی تو محمد کے ہاں۔ پاس بیس تیس لوگ ہیں وہ مشکل ٹھیک ہے وہی اندازہ سے ہم بتا سکتے ہیں ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں اتنا اور تو اس میں کیا ہوا تھا ایک ایسا جو میں کے سارے سردار نے کیا بولے تھے چلو ابھی ہم آپس میں ایک شانتی بنائے رکھے اس لیے ہم پروفیٹ کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک ایگریمنٹ رکھا جیسے ہمارے جو لات اجاز منت کی جو دیوی تینوں کی تم ایک سال یا تین دن اس طرح کی ایگریمنٹ تھا عبادت کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا پہلے پہلے سے سے بتا رہا ہوں آپ آپ نہیں دو دو دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں وہ ایک اور اگریمنٹ تھا کہ ایک سال تم ہمارے خداؤں کو مانو ایک سال ہم تمہارے خداؤں کو مانیں گے اور ہم مل کے سارے خداؤں کی بات کریں گے تو صرف دو مہینہ کی ڈیفرنس تھا نا دو مہینہ کی ڈیفرنس تھا نہیں اٹھارہ سے تیئیس تک ہے نا چھوٹے چھوٹے بیج میں تین چار سورہ آیا پہلا ہاں، جیسے کہ کافرون سے نجم تک گیا نا ہاں تو وہی نا کافرون سے نجم دو مہینہ کی دو مہینہ کی ڈیفرنس تھا اچھا، ایک جگہ دکھا دو کافرون سے نجم تک صرف دو مہینے کا فرق ہے ہاں وہی ہے اس میں آپ دیکھ لو اس کا ریسرچ ان کے بعد الفیل آئی کتنے سوراخ ریولیوشن کے حساب سے کتنے آپ کو معلوم ہے ہے بالکل اور نجم کتنا پھر الفیل آئی انیس پھر الفلک آئی بیس یار صبر لے لینا پھر الفلک آئی بیس ہاں۔ پھر الناس آئی ہاں۔ اکیس پھر الخلاس آئی بائیس پھر النجم ہاں۔ آئی تیئیس سر اس کے کم از کم سر سال کا فرق ڈالے نا بیچ میں نہیں نہیں جو ناس فلاک یہ سب تو مطلب چھ چھ چار چار پانچ پانچ برسے سے صرف چھوٹے چھوٹے نا تو یہ سب میں سب دو مہینہ کے اندر ہوا تھا جو بیچ کا ٹوٹل ملا کے کتنا جیسے ہم اللہ کی تین دن کرتے تم ہمارے دیوی دیوتا کی تین دن کرو تھا ایک سال ایک سال کا تھا ہاں، ایک سال کا بھی ہے تین دن کا ہے دونوں کوئی بھی تین دن کی سند نہیں ہے نا چل آگے تو جواب نہیں دیا دوسرا دن ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے لیے تمہارے دن اور ہمارے لیے ہمارا دن جو کافر ان ان کی آیات نا وہی کیا کے سامنے تو ایگریمنٹ نہیں ہوا اس کے بعد جو بھی تھوڑا سوچتے رہے اللہ سے دعا وغیرہ کرتے رہے اور دو مہینے کے اندر ایسا اس کے بعد ایک واقعہ آیا اور کعبہ کے سامنے آ کے مطلب سارے ایک ان کے سامنے جو بھی خطبہ وغیرہ دیا پھر الناجم کی الناجم کی پورے آیت وغیرہ جو بھی نازل ہو اس ٹائم وہ سنایا سب کچھ پڑھا اور لاسٹ کا جو آیات ہے اس میں جو نجم کی آخری آیات سکسٹی تھری یا کتنا دیکھ لو اللہ کے سامنے جھک جاؤ یہ بات آتا ہی سب جھک گیا اس ٹائم جو مشرق بھی تھے مسلم بھی تھے اور صرف ایک ہی بڈھے انسان نہیں جھکے اس نے تھوڑا بہت مٹی لیا اور اپنے سر پہ ڈال کے بولا میرے لیے ہاں۔ وہی کافی ہے ہاں۔ ٹھیک ہے اور باقی سب وہاں اس ٹائم مطلب جھک گئے تھے اتنا ہی سریل نجم پڑھ کے نہیں سجدہ کرنے سے تو مشرق نہیں نا سجدہ تو کوئی دفعہ آیا نا یار ایک سیکنڈ سجدہ بات کی بات ہے محمد ہاں۔ نے بیچ میں کہہ دیا نا کہ یہ جو اللہ المنات ہیں یہ خرانی کل الا تو یہاں پہ گیم تو آلریڈی چینج ہو گئی نا ہاں، میں آتا ہوں میں اس میں آ رہا ہوں گھوم کے نہیں ہاں۔ ہاں۔ جاتی نہیں آتی دو پارٹ میں بولتا ہوں گا نا پہلا یہ جو بیچ میں آیت آ گئی یہ جو اللہ کے برابر ہے یہ الا ہے وہ کیسے کھا سکتے ہو تم اس میں بتا رہا ہوں جیسے کہ ابھی لگ بھگ ایک ایک عالم میں میں سے جیسے سو تیس کا موت ہے اس طرح کی تھوڑا ہوا ہے ہے باقی سیونٹی کا یہ موت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو سورہ جم کی آخری آیت پڑھا گیا اور اس میں کہا اللہ سامنے جھک جاؤ اور اس ٹائم سبھی جھک گئے تھے ایک ہی بڑھے انسان کو چھوڑ کے ہاں محمد بھی جھکا نا تو اس نے آلریڈی اللہ المنات کو اللہ کے برابر ڈال دیا تو شرک کیا اس نے اور پھر جھک گیا قرآن کی بہت سارے آیات پڑھنے کے بعد سجدہ کر دیتے تھے سورہ اور ہاں سجدہ میں بھی پڑھنے کے بعد سجدہ کرتے تھے اللہ اللہ جو اللہ کے برابر ہوئی ہے ابھی میں اس اچھا، میں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے میں ہاں۔ ایک اور چیز سنا دوں میں جب یہ آیت ہاں۔ منسوخ ہوئی جب یہ آیت منسوخ ہوئی تو اللہ نے اس کے اندر ایک بڑی گیم ڈالی ہے میں تمہیں گیم دکھاؤں اللہ نے گیم دکھائی بھی گیم گیم دیکھنا گیم دیکھنا اللہ بھی اس چیز کو مانتا ہے اللہ نے بیچ میں گیم ڈالی ہے دیکھو اللہ کہتا ہے یہ دیکھو اب ذرا تم یہ بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس اور اس مناد کو دیکھا ہے اس کی حقیقت کو تم نے غور کیا کیا ہے ہے ہے ٹھیک اس کے بعد اللہ کہتا اب وہ جو منسوخ والی آیت ہے وہ نکال دی ٹھیک ہے اس کے بعد چار آیتیں آئی ہیں منسوخ آیت کرنے کے بعد چار آیتیں آئی ہیں کون سی آیت ہے پہلی آیت کیا آئی ہے کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے یہ کیا بات ہوئی یعنی کہ اللہ کو بڑا ٹینشن ہوئی ہے اللہ ظلمنات کو میری بیٹیاں بنا دیا تم نے خود بیٹے رکھ لیا مجھے بیٹیاں دی ہاں، کمینو ہاں، کتا ہاں۔ یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اللہ نے اللہ کو غصہ کس ذات پہ چڑھا اللہ کو غصہ اس چیز پہ نہیں چڑھا کہ تم نے اللہ کو تین بیٹیاں دے دی اللہ کو اس لیے غصہ چڑھا کہ تم نے بیٹے نہیں دیے اللہ کہتا ہے بیٹے تمہارے لیے بیٹیاں میرے لیے کمینو اللہ کو غصہ اس ذات پہ چڑھا ہاں ٹھیک ہے میں یہ کلیئر کرتا کلیئر کرتا دیکھا جیسے کہ اولاد اور کی بتاؤ اور اس کے بعد جو کنٹروورسی آیا ہے اسی میں جیسے نائنٹین ٹوینٹی بعد ون جو آیا تھے وہ یا لاسٹ میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں اللہ کے ان کی کوئی سرد نازل نہیں حقیقت یہ لوگ بہت گم نام ہے یہ تین آیتیں آئیں تاکہ اس کو اللہ تعالی کو ختم کر سکے نا دا پرابلم جو پرابلم ہے باقی پرابلم نہیں جو ایک آیت یہ والی آئی اس کو ایبروگیٹ کر کے اس کے ساتھ مجھے زیادہ پرابلم ہے بھائی اللہ کو یعنی کہ اس آیت کے مطابق اگر میں اللہ کو بیٹے دے دیتا تو اللہ کو ٹینشن نہ ہوتی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیا کیا تمہارے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں اللہ کہہ رہا ہے کتنا بدتمیز ہے تم لوگ مجھے بیٹیاں دے دی خود بیٹے رکھ لیے اللہ کو بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے نہیں نہیں اس میں بیٹیوں کی طرف تعریف کیا اللہ نے اور کسی لوگوں نے لوگوں نے اس ٹائم بیٹی کو مارتے تھے مارتے پڑھو یار اس وقت کیا ہوتا تھا آیت میں کیا کہہ رہا ہے ارے بھائی یہاں پہ آیت میں کیا ہے 10 ری روڈ کرا کے ختم ہو گیا نہیں جا رہا آواز اب آیا ہاں ٹھیک اچھا، ہے کس بات پہ آیا اللہ نے غصہ کس چیز کا ظاہر کیا لوگوں کے دوارا جاتا اللہ تمہارے ختم ہو چکا میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے پھر کبھی نہیں کلیئر بھی نہیں ہوا نہیں سر آج آپ کا آواز ختم ہو گیا رکو ایک منٹ میں یار آواز اب صحیح ہوا تھوڑا بھی تھوڑا نہیں پیانو سو کے بج ہو گیا ریسرچ تو ہے ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایڈم بھائی جیسے کہ نائنٹین میں بتائے گیا نا ذرا تم بتاؤ تو اس کا بتاؤ یہ اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اس پہ آؤ نا پرابلم پرابلم کس میں آیا ایگزیکٹلی تم کو نہیں معلوم بھائی ابھی اس کا بتاؤ یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کون سا کون سا تمہارے لیے بیٹی ہے اس کے لیے بیٹیاں اللہ کو بیٹیوں سے ہاں، نفرت کیوں ایک دم ہو گئی ارے نہیں نہیں تم سمجھے نہیں اس میں یہ بتایا کہ جو لڑکا ہے وہ تمہارے لیے اور لڑکی خدا کے لیے کیا اس کے مطلب تم لڑکی کو بھی پیار کرو تصور میں وہی بتایا گیا یار نہیں یہ لڑکیاں اللہ کے ساتھ سائن کی ہیں نا اللہ کے برابر رکھی اللہ کی بیٹیاں بنائی ہیں تو اس چیز پہ لگ رہا تم نے اپنے لیے بیٹے رکھ لیے بیٹیاں نہیں نہیں پرابلم اس میں اس میں جو شیطان کی برسز کون سا بتایا جاتا معلوم ہے پرابلم اس میں آتا ہے بیس نمبر آیات کی لاسٹ میں جو بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا جیسے کہ ایک منٹ تم میں جلدی کر دو یار ہاں اب ذرا تم اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اصلاحات اور اجاز کے بارے میں اور پھر تیسری اور ایک منت کے بارے میں یہ اچھا کرانا سے ہے اور یہ تعریف کی لائق ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تم نے ٹرانسلیشن ابھی مجھے بتائی ہے ہاں۔ دل کا گرا نہیں کر و ان نہ شفاتی ہن یہ میری اس اس عربی کی ٹرانسلیشن جو تم نے ابھی یہ بنائی ہے یہ تجھے کس نے بتائی ہے مجھے یہ بتا میرا بچہ ہاں، دیکھو یہ تو ابھی دس طریقہ سے دس لوگوں نے بتایا ہاں۔ تو مجھے ایک اسکالر لیا جس نے یہ ٹرانسلیشن کی میں دیکھوں تو صحیح تو تم تم کہاں سے پڑھے کیونکہ یہ تو قرآن حدیث میں ہے نہیں ارے یار قرآن حدیث میں نہیں ہے تو میں صبح سے لے کے اب تک کیا دکھا رہا ہوں یار سب کو ساری تو حدیثیں حدیثیں پچاس زیادہ ہیں کیوں کیوں یار فری تھنکر پہلے میری ویڈیو واچ کر لو نیکسٹ آنا اور پھر بات کرنا ٹھیک ہے آپ نے بھی ہاں، بات تو اتنا میں ختم ہی ہو گئے اس میں کیا بات کرنا لیکن اس میں جو بات ہے وہ جو نجم کی آخری آیا تھے اس میں سجدہ کیا تھا بائے بائے چلو ٹھیک ہے اوکے جی تھینک یو بھائی ہاں سپر چیٹس کچھ ہیں میڈم یار ابھی ہاں میڈم میڈم بھائی یار واقعی ماننا پڑے گا آپ کو فری تھنکر کو برداشت کرنا بولے تو یار ایک تو اس کی آواز حد ہے بہت ڈیلے سے بولتے ہیں اچھا اسلام از بیسٹ جی آپ ایسا کیجئے آج آپ نے متا کو اٹھایا تھا نیکسٹ سیٹرڈے کو آئیے گا تو کوئی اور چیز اٹھا لیجئے گا متا تو ہم نے آپ سے سیکھ لیا اچھا، میرے پرانے ٹاپکس میں جو آپ کو اور مسئلہ لگے گا تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو اٹھائیے گا آج کے لیے کافی ہے جلدی آئیے گا آپ بہت لیٹ آئے ہیں دیکھئے ہاں، چار گھنٹے بعد آئے ذرا ارلی آیا کریں نو بجے میرے اسٹریم ہوتی ہے نو بجے دس بجے آ جایا کریں اتنا لیٹ نہ آیا کریں ٹھیک ہے نا اچھا، ایک بات کہی تھی یہ آپ کو شور ہے مطلب آپ نے مطلب آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ کچھ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں سر دیکھیں آج کا ٹاپک تھا شیطانی آئے تو نیکسٹ ٹائم کا ٹاپک میں سیٹرڈے کی سٹریم میں ایک دن پہلے 48 گھنٹے پہلے ڈال دوں گا لیکن اگر آپ نے کسی پرانی ویڈیو کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا ہاں۔ اور کر لیجیے گا جیسے آج آپ نے کیا میں نے آپ کو اجازت دی تب بھی ہاں، جی، آئیں گے جی، جی، تو ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے میں لکھنے ایک لاسٹ بات کر رہا ہوں شاید میں نیکسٹ ٹائم آ سکوں یا کچھ اس طرح میں صرف جب بات ہوتی ہے نا تو پھر آگے سارے بدل آتا ہے آپ ہاں، آپ لوگوں لوگوں نے نے مجھے کیا ویسے ہاں کافی چیزیں اچھی یعنی آپ لوگوں کی ماشاء اللہ ریسرچ ہے یہ چیز تو بہت اچھی ہے ود آپ لوگ بولتے ہیں لیکن آپ ای اچھا، اچھا۔ میل کا بھی جواب نہیں دیتے اچھا، چلو سر میں وغیرہ کر سکتا ہوں میں کیا پرابلم ہوتی آپ آپ سے پی سی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ایک ون کلک پہ ہوتی ہے نہیں نہیں وہ میں پی سی پہ بیٹھے نا سر دیکھیں ہاں۔ اگر آپ نے اسلام کو سچا ثابت کرنا ہے تو پھر محنت کریں نا تھوڑی سی آپ بھی سچا ثابت میں ایڈم بھائی کو یہی بولنے بھائی آپ اتنے مطلب نالجبل ہیں اور آپ کو اتنے سارے پرابلمس ہیں تو آپ کبھی کسی لوگوں سے رابطہ نہیں کیا انجینئر محمد علی مرزا سے یا جو بندے آپ کی طرح ریفرنس سٹرائک بھیجتے ہیں آتے نہیں ہیں ڈبیٹ کے لیے آپ کا مولانا طارق جمیل ابے سن نا مولانا طارق مسعود اور انجینئر مرزا دونوں سٹرائکیں بھیج رہے ہیں بجائے اس کے کہ اچھا۔ آئیں بات کریں انہیں ہمارے چینلز کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ یہ نہیں کر رہے وہ آ ہی نہیں رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سٹرائکیں بھیج رہے ہیں سٹرائک اب اچھا چل میں سوچا جو اگر آپ کا کوئی ایسا مناظرہ وہ آن لائن ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جاتا تھا لے کے آئے نا سر ان سے ارینج کروائیں آپ ان کے پاس جائیں انہیں کہیں ایڈم سٹ مناظرہ کرو آؤ اچھا۔ جائیں آپ کہیں ان کو اوکے ایولی تو اگر یہ تو آپ کے جو جتنی بھی جو ہیں جو پوائنٹس اگینسٹ اسلام ہے یا پوائنٹ اباؤٹ اسلام آپ انہیں لے کے آئیں نا سر میں کیا کہہ رہا ہوں سر انہیں لے کے آئیں آپ وہ ان کو میں میں کیسے لے کے آؤں وہ ہمارے کون سا میرے کو سر پھر آپ ان کی ہمیں دھمکی بھی نہ دیں نا وہ دھمکی نہیں دے رہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ کیونکہ آپ بھی ایک کبھی مطلب ایک فیمس ہیں کہ وہ ہمیں سٹرائک بھیج رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آ رہے اور کس منہ سے بتاؤں گے آپ کو سنائی دے اور سمجھ آئے میرے کون سا رشتہ دار ہے میں میرے کہنے پہ تھوڑی آ جائیں گے میں یہ کہ میں بھی ہاں، چھوڑ دو چھوڑ دو پھر میرے بھائی سنو میری بات چھوڑ دو آپ کے مولانا لوگ لوگ ہی پھٹتی ہے آپ کے نزدیک میں کوئی سستا مولانا رہے گا تو اس کو لے کے آ جاؤ آپ کے جو نزدیک نہیں گیا تقریر وغیرہ کرتا ہوگا آپ کو عالم لگتا ہوگا لے کے آؤں اس کو ہے نا آپ لوگ آپ مسجد میں پیسے ویسے تو دیتے نا مولانا کو پیسے دیتے نا نہیں نہیں دیتے انڈیا پاکستان میں نہیں بھرتے زکات نہیں دیتے سسٹم نہیں ہے نہیں ہے زکات دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم انڈیا وہاں سے ایسا کچھ ہوتا ہوگا ہم کسی اور جگہ پہ کوئی بات نہیں بڑی مہربانی جی۔ منا بھائی آپ کا سر کیا بولتے ہیں آ جائیں بہترین عامر بھائی بھی جڑے ہوئے عامر بھائی اصلی بولے ہیلو السلام علام ہاں اصلی والے لیا آج آپ نے جی بالکل ماشاء اللہ میں تو مومینا کا بیان پورا تھا لاسٹ جو تمہارے اسکرین پہ ابھی آئی تھی نا مومینا بیس سال والی تیرہ سال والی سر ہاں تیرہ سال کی عمر میں شادی کیا بھائی لیکن بہت شانی مومنہ تھی بھائی وہ اس نے دیکھ لیا ہے بڈھا آدمی ہے بھائی ایک پیر کیلے کے چھلکے پہ ایک پیر قبر میں ہے بھائی سمجھے گا جیسے ہی یہ جیسے ہی طے بولے گا سب اپنا بھائی سمجھے بات کو فیت ہے فیت ہے سر یہ مین جی کہہ رہے ہیں please tell and clarify the real meaning of kafir according to Quran sir sir دیکھیں کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو جو انکار کرے محمد اور اس کے اللہ کا سمپل دیٹس اٹ اگر آپ نے کفر کیا ہے محمد اور اس کے اللہ کا تو آپ کافر ہیں وکاس خان جی جڑے ہیں وکاس خان جی یہ کافر کا مطلب یہی ہوتا نا جی کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے کفر کرنے والا نا اللہ اور محمد کا کفر کرنے والا انکار کرنے والا کفر دو قسم کا ایک اللہ کے ساتھ عبادت میں کفر کرنا اور ایک کسی چیز کی ناشکری کرنا ٹھیک ہو گیا تو یعنی محمد اور اللہ کی ناشکری کرنے والا ان کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے رائٹ right? جی چلیں بہت مہربانی سر آپ نے ثابت کر دیا کہ جو میں نے جو میں نے بتایا تھا صحیح بتایا تھا بہت بہت شکریہ طارق مسعود میں ون تھاؤزینڈ یورو دوں گا ڈبیٹ کر لے لو جی تھاؤزینڈ یورو کی طارق مسعود صاحب طارق مسعود ہزار یورو کا آیا آپ کو ٹیکا لے لو اور آ جاؤ ڈبیٹ کر لو اگر ہمت ہے تو طارق مسعود اوے سٹرائکے دینے والے طارق مسعود بو بو بو بکرے بکرے تیری داڑھی بکروں سے بری ہے بھی اچھے لگتے ہیں آ جا اور ڈبیٹ کر لے اسلام کو سچا ثابت کر دے بھائی تاریخ مسود بزی ہے آج کل بہت کیا چوتھی شادی کرنے میں نہیں نہیں بھائی وہ فلڈ آیا نا تو اس کے اندر کھانا وانا بانٹنے میں بزی ہے اس کو فائنانس آتا رہے گا نا باہر سے ڈونیشن آتا رہے گا نا بھائی آج کل وہ ڈونیشن لے کے سمجھے بزی ہے وہ بھائی اچھا جی یہ ساحل بھائی غائب ہو گئے یار چلو کوئی بات نہیں اچھا جی ہمارے پاس میڈم جی،, جی میں ایک بات کر سکتا ہوں کل آپ نے سورت بینہ کی چھ نمبر آیات پیش کی اور آپ نے کہا جتنے بھی اہل کتاب ہے سب کافر ہے آپ نکال سکتے اس آیات کو اوکے جی نکالتے ہیں اس آیات کو سر سورہ البینہ اچھا یار اپنے جو ڈسکورڈ کے ایڈمنز ہیں نا ان کو سمجھا دو وہ کیا نام ہے بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور بنا وجہ وہ بھی کر دیتے ہیں میوٹ کر دیتے ہیں مجھے پہلے انہوں نے بیس منٹ کا کیا پھر مجھے ایک گھنٹے کا کر دیا بلا وجہ کرتے ہیں میں یہ کیڑی بول رہا ہوں سر آپ نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی تو انہوں نے کیا ہوگا نا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں میں نے کیا ہے کہ ان ایکٹیو ان ایکٹیو سرور یہ میں نے لکھا ہے اس نے مجھے 10 منٹ کا 20 منٹ کا بین دے دیا ان ایکٹیو سرور انگلش اس کی بنتی ہے اس نے دیا مجھے یہ اس نے وہ دیا ہے کیا نام ہے ریزن دیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میرے ساتھ بات کیجیے گا میں آپ آپ آپ سے بات کرتا ہوں ہاں، ہم نے کو کو سارے میسج کیے ہیں فوراً تو اچھا، اللہ بولیں گے وہ کچھ نہیں ہے کیا مطلب کیوں اللہ ماؤس کیوں ہے پتا کیونکہ کیونکہ آپ کے جو ہے نا یہ کیا یار وہ بہت بڑا عالم جو ہے ذاکر نائک ذاکر نائک کا پتا آپ کو ہاں پتا ذاکر نائک نے ایک نکالی تھی اپنا ایک ریفرنس دیا تھا کہ سانگ آف سالمن کے اندر لکھا ہوا ہے مخمدن تو مخمدن چونکہ محمد کے قریب قریب لگتا ہے لفظ تو لہذا یہ محمد کی پروفیسی ہے مخمدن ایک ہیبرو زبان کا لفظ ہے which has nothing to do with Muhammad لیکن چونکہ اس کا لفظ کی پروناؤنسیشن جو ہے نا وہ محمد کے قریب قریب ہے اس لیے یہ پروفیسی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں محمد کے بارے میں آپ نے سنا ہوا نا نہیں میں نے نہیں سنائی اوکے چلے میں نے آپ کو سنا دیا اس کے اگینسٹ میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے ثابت کیا تھا کہ اگر کسی بھی اور لینگویج کے اندر کسی مطلب، کسی لفظ لفظ کا کا مطلب سوری پروناؤنسیشن قریب قریب ہو دوسری لینگویج کے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے تو ہیبرو زبان کے اندر اخبر ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چوہا تو تمام مومن جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس حساب سے ہیبرو لینگویج میں اخبر چوہا ہوتا ہے لہٰذا آپ سب لوگ جا کے چیکے مارو اللہ چوہا اللہ چوہا اللہ چوہا تو یہ آپ کو ذاکر نائک کا بولنا چاہیے نہیں نہیں عربی میں کیا اللہ سب سے بڑا ہے اس کا عربی میں یہ مطلب بنتا ہے عربی میں کچھ اور ہاں بنتا ہے جی، اس میں یہ ہاں کیا ہے جی، تو وہی تو بول رہا ہوں یہی تو ایگزیکٹلی میں بول رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے لیکن وہ کہ ذاکر نائک نے ہیبرو زبان کا مخمت پکڑ کے محمد بنایا نا اچھا۔ تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ہیبرو کا کوئی لفظ پکڑ کے بنا لوں تو ہیبرو میں اکبر جو ہوتا ہے وہ چوہا ہوتا ہے تو اللہ چوہا ہو گیا اگر احمد جو ہے وہ محمد ہے تو اکبر جو ہے وہ اکبر ہے تو اللہ چوہا اگر محمد محمد ہے تو اللہ پھر چوہا ہے اس طرح یہ ہوگا نا ذاکر نائک سے غلطی ہوئی نا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے آپ اللہ کو چوہا کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو کیوں چوہا کہہ رہے ہیں تم سے بھی تو تم سے بھی تو غلطی ہو گئی نا بھائی تم نے اس سے عربی میں بات کرنی چاہیے تھی تو عربی میں وہ اللہ اکبر بولتا تھا تو تم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اس نے اچھا، تم کو اچھا۔ ہیبرو میں ریپلائی دیا اب میں آپ کے سرور میں بہت زیادہ ہندوز بھی ہیں میں ان کے بھگوانوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اب یہ سنو میں ان کی یہ کہنا کے بارے میں بات کرتا ہوں ریپ کے بارے میں بات کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اپنے سرور میں آپ نے جب میرے سرور میں گئے تو آپ نے رولز پڑھے کہ ہاں، آپ کسی بھی مذہب کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے ڈیبیٹ سرور نہیں ہاں۔ میں نے کیا نہیں ڈیبیٹ یہ میں بتاؤں گا ارے بھائی صبر لیں وہاں پہ میں نے ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی چیٹ کے اندر ڈبیٹ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی یہ میرے سرور کا رول ہے نمبر نمبر ایک دوسری بات میں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہے کہ اگر آپ نے ڈبیٹ کرنی کسی بھی بندے کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جو ہو کوئی بھی ہو آپ ماڈریٹرس کو بتائیں گے اس بندے کے ساتھ میرے کو ڈبیٹ کرنی ہے وہ آپ کے لیے وائس ڈبیٹ اسٹیج بنا کے دے گا آپ کو تاکہ آپ اس بندے کے ساتھ وائس اسٹیج پہ بیٹھ کے ڈبیٹ کر سکو لیکن وہاں پہ چیٹ میں ماحول خراب نہ ہو اس وجہ سے کسی مذہب کی آپس میں ڈبیٹ نہیں ہوگی یہ آپ نے فالو کی ہیں رول ایکسپٹ کیے ہیں تو بھائی اگر آپ یہ رول ایکسپٹ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر کیچر پھینکیں گے تو بھائی آپ کو بلاک کیا جائے گا ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ باتیں آپ میرے ساتھ ڈسکاؤنٹ میں کیجیے گا یہاں پہ نہیں یہاں پہ لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میرے ساتھ بات کیجیے گا ڈسکاؤنٹ پہ مزید اچھا ٹھیک ہے okay sir thank you take care see you there آپ چھوڑ سکتے ہیں سر اوکے اللہ حافظ اوکے جی جی خان صاحب آپ کے سامنے جی چھ نمبر آیت نکالی جی سر یہ وہی نکالی بھی ہے نہیں بینہ کی چھ نمبر چھ نمبر جی جی چھ نمبر سر جی سر ہاں، وہی ہاں، جی آپ نے کہا جتنی بھی اہل کتاب ہے قرآن کے مطابق سب کافر ہے جی سر لیکن اسی آیات کو دے اس آیات کو دیکھو یا قرآن کریم میں اور دیکھو تو اس کا مطلب ہے ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا فی نار جہنم وہ جہنم میں رہے گا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں اولائک ہم شر البریہ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں جی سر یعنی اس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہی سب کا بیان یہی نہیں ہو رہا ہے کہ سب کا کرے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو قرآن کی آیت دکھاؤں کہ قرآن ایکسپلسٹلی کہتا ہے کہ یہودی بھی مشرق ہیں اور عیسائی بھی مشرق ہے تو جی دکھائیے لیکن ایک ایک بات میں اس کے بدلے کو آیت دکھاؤں سر یہ کون سی آیت ہے سر آپ پڑھے تو صحیح مجھے بتائیے میں کیا مطلب ہے دیکھو اسی آیت کا یہ مطلب ایک وقالت یہود اور یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اچھا یہ کیا یہ کیا ویٹ ویٹ ہاں ہاں وہ آگے چلتے ہیں بعد میں یہ کیا کچھ یہود کہتے ہیں کہ سارے یہود کہتے ہیں یہاں پر پورا نہیں بتایا لیکن دوسری آیا تو یہ بتایا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ اس اس جگہ کے اوپر کچھ یہودی کہتے ہیں یا سارے یہودی کہتے ہیں مجھے اس قرآن کی آیت عربی ریفرنس اینی ٹرانسلیشن پلیز بتائیے مجھے کچھ یہود ہیں کہ سارے یہود ہیں کچھ یہود کہتے ہیں یا سارے یہود کہتے ہیں تو ایک یہاں پر تو سب کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب سب یہود کہتے ہیں وقالت النسوارا اور نسوارا کہتے ہیں مسیح ابن اللہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ سارے نصارا کہتے سارے نصارا کہتے ہیں یا کچھ نسارا کہتے ہیں یہاں پہ سارا لکھے لیکن لقد کفر الذین قالوا ان هو ابن مریم ان لوگوں نے کفر کیا جن نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ ہے ان لوگوں نے کفر کیا سب نے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں آپ وہی ایک منٹ بھائی یہاں پہ پہلے یہاں پہ ہم کہیں گے ابھی دوسری آیت میں بعد میں چلتے ہیں پہلے یہ آیت تو ختم کر لینا پھر اگلی آیت آیت کھیلیں گے آیت آیت کھیلیں گے جی، جی۔ پہلے یہ تو ختم کر لیں دوسری آیتوں میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی یہ آیت میں کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ایک ایک ایک میں نے پہلے کہا کہ آیت آیت سے سے جاتے ہیں یار یار ایک تو مجھے تمہارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک آیت جب تک پڑھیں گے نہیں تو پھر دوسری جگہ پہ جائیں گے نا پہلے وہ تو پڑھ لو اس کی حجرت تو تمام کر لو پھر آگے بھی جلتے ہیں اس کی حجرت تو تمام کرو اس آیت میں نسارا سارے کے سارے ہیں یا کچھ نسارا کے بارے میں کہا گیا نہیں کچھ نسوارا کی جب ہم آیت دیکھیں گے وکاس میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا اگر تمہیں مزید اسٹوپیرٹی کی اس آیت میں اس آیت میں اس آیت میں کچھ نسارا ہے کہ سارے کے سارے نسارا ہیں اچھا اس میں تو سب کی بات ہو رہی ہے لیکن اس آیا, اس آیا تو کس صبر بھائی تھی... صبر ایک منٹ صبر صبر صبر صبر اب اگر ہم نے اس آیت کا ریفرنس لینا ہے تو ہم کسی اور صورت میں جا کے لیں گے یا اس آیت کے اوپر نیچے والی آیتوں سے لیں گے ٹھیک ہے اللہ نے قرآن میں یہ کہا وکاس یہ میرا سوال نہیں ہے یہ میرا سوال نہیں ہے اس آیت کا کانٹیکس دیکھنا ہے ہم نے تو اس آیت کے اوپر نیچے والی آیتوں میں دیکھیں گے یا کوئی چھ مہینے سال دو سال پانچ سال دس سال پہلے والی آیتوں میں دیکھیں گے پوری قرآن کریم کو دیکھنا وکاس وکاس وکاس قرآن کریم جو ہے نا تمہارا بائیس سالوں میں آیا ٹھیک ہے میں نے پوچھا ہے اس آیت کا ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ میں اس آیت کی اوپر نیچے والی آیتوں سے لوں گا یا دس سال پرانی کسی آیتوں سے لوں گا دس سال قرآن کی آپ بات چھوڑو میرے بھائی اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے سوال نہیں ہے میں نے کہا ہے اس آیت کا کانٹیکسٹ میں اس آیت کی اوپر نیچے والی آیتوں سے لوں گا یا دس سال پہلی آیتوں سے لوں گا میرا تو وہی جواب ہے بھائی میں جتنا سمجھتا ہوں اتنا ہی بتا دیتا ہوں قرآن کریم سے جو ہوتا ہے کانٹیکس جو ہوتا ہے وہ آیت کریمہ کے اوپر نیچے کی آیتوں میں لکھا ہوتا ہے یا کسی اور چیپٹر میں لکھا ہوتا ہے ایک منٹ بھائی آپ صورت حج کی سترہ نمبر آیت نکالی ہم دیکھتے ادھر مشرقین کی گیٹ لاسٹ سر یہ پرابلم ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر میں نے کسی آیت کا ریفرنس لینا ہے محمد انتہائی دو نمبر شخص تھا ٹھیک ہے دو نمبر شخص کیسا تھا کہ پہلے جب وہ اس کے پاس طاقت کم تھی نا تو اس نے یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہوا تھا ایٹ دا لیٹر اسٹیج اس نے یہود و نصارہ کو اپنے سے دور ہٹا دیا اور ان کے ساتھ جنگ کی یہ قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر تیس ہے ٹھیک ہے آیت نمبر تیس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ آیت نمبر انتیس سے شروع کریں گے آیت نمبر انتیس سے اگر ہم شروع کرتے ہیں ریفرنس تو اللہ کیا کہہ رہا ہے fight against those who do not believe in Allah اور last day and who do not consider Allah lawful but Allah and His Messenger have made lawful, and who do not adopt the religion of truth, i.e., Islam, from those who were given the scripture until they give jizya. Until they give jizya. اچھا آگے چلتے ہیں ہم اس کے بعد اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے جنگ کرو اہل کتاب سے ان لوگوں کے خلاف اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا آگے چلتے ہیں 29 کے بعد Jew says Ezra is the son of Allah بھائی کلیئر ہے یہ ادی کہہ رہے ہیں پہلے جزیہ لے رہے ہو لڑائی کر رہے ہو بعد میں ان کو تم نے کافر بنا دیا ہے آپ مجھے جا کے بتائیں گے کہ دس سال پہلے محمد کیا کہتا تھا بکواس بکواس بکواس نہیں یار بکواس نہیں بکواس نہیں اوکے جی میرا ایک کتا یہاں پہ موجود ہے جی ایڈم کے کتے جی حکم ایڈم کا کتا آ گیا جی یہاں پہ جی مسٹر ایڈم کے کتے بتاؤ کیا چل رہی ہاں جی ایڈم کے کتے بولو میں یہوا ہوں اوکے آپ ایڈم کے کتے ہیں میرے بکواس کرنے والے جنید قریشی گیٹ لاس حرام کا پلہ <laughs> میرے سے لڑے گا سالا حضرت Adam the admirable S A W sir بہت بہت شکریہ سر دھنیہ واد سر آپ کا کچھ سپر چیٹ سے ہم لیتے ہیں بھائی جان آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں فری تھنکر اپنا دکھ سنا رہا ہے بالکل سر سنا رہا تھا ایکس لور جی نے ہمیں ٹوئنٹی ڈالر کا سپر چیٹ دیا Adam Sahil ex Muslim team I pray for your safety keep doing the awesome work I will pay Zakir Naik ten thousand dollar for debate on Adam and Sahil channel واہ جی واہ ابے ذاکر نائک دس ہزار ڈالر ذاکر نائک دس ہزار ڈالر لو جی دس ہزار ڈالر ذاکر نائک جا ڈبیٹ کے لیے آجا دس ہزار ڈالر کیا کہتے ہیں ہمارے منا بھائی بھائی جاکر جوکر نالائک نہیں آئے گا بھائی دھندا بند کرواؤں گے اس کا دس ہزار ڈالر دے دیکھے اس کو تم اس کے چینل وینل بند ہو جائیں گے بھائی پیچ ٹی وی بند ہو جائے گا اس کا چلے sir but thank you sir آپ نے ہمیں سپر چیٹ دیا ایکس لور جی love you all ex Muslim بھائی لوگ ایرم راک سر تھینک یو بہت بہت دھنیہ واد اور سینٹ جی نے کہا ہے convince me to be ex Muslim کون سا چینل ہے who is forcing you to convert دیش کا کانسٹیٹیوشن تو اوبے کرو اسلام میں رہو اینڈ وکٹم کارڈ مت بناؤ جی بالکل سر آ, اگر لڑکی کو ضرورت ہوئے تو وہ بھی بلا سکتی ہے کیا نہیں سر بالکل نہیں بالکل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہندی پڑھ لیں سر منا بھائی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ساحل بھاؤ ہاں مراٹھی مسلم آہے ارے واہ ارے واہ اور جناب ہمارے پاس ایک اور سپر چیٹ آیا سر یہ مراٹھی میں کچھ بول مراٹھی مراٹھی میں بسم اللہ دس مالا دس تلا مطلب دس جی۔ میرے کو دس تیرے کو واہ جی واہ ایم ڈی صاحب نے فور ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا ہے سر آپ ہی پڑھ لیں سر ایڈم کے علاوہ کوئی بھی ریڈ کرو اگر دیش بچانا چاہتے ہو تو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کم سے کم اپنے دس دوستوں کو ایڈم ساحل منا سب ایکس مسلم کی چینل سبسکرائب کرواؤ اور جن کے دس دوست نہیں ہیں تو تم ڈوب مارو مرو سبحان اللہ ارے واہ واہ جی free thinker is attention seeker only his channel sir king of kings آئے ابلیس صاحب ایک دفعہ پھر ان کا سپر چیٹ لے لیا تھا ویسے everyone is an ex Muslim real ex Muslim free thinker is arrive بالکل سر یہ سپر چیٹ لے لیا تھا سر بہت بہت شکریہ ان کا بھی سپر چیٹ لے لیا تھا لیکن میں پڑھا نہیں تھا انہوں نے 1000 روپیز دیا ہمیں ماریا نے اگر وومن کی چوائس مائرہ نے اگر وومن کی چوائس نہیں سر آپ ہی پڑھیں اگر وومن کی چوائس نہیں یا عزت نہیں تو یہ لوگ دنیا میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں وومن وومن کی عزت کی ڈبل سٹینڈرڈ بے شک ایبسلیوٹلی اوکے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا if we can't res uh, retrospectively judge Islam, then what's the whatever Nazis did to Jews is also justified then because they had no problem. Absolutely, sir. Absolutely. Very well said. Very well said. Chikedi ex will become ex-Muslim if he gets corrected. بالکل سر ہم ان کو اصل دکھا رہے ہیں Aram and Sahil bhai please once go to صحیح تھا ایٹ لیسٹ وہ بیلنس کے بارے میں سوچتا تھا لیکن اسی بےچارے کو ایونجرز نے پیل دیا وی وانٹ بیکنس لے آؤ یار 2.79 رنگیلا رسول لائف مسلم نیپال کل ایڈم نے کیلے والے احمد کو انوائٹ کیا وہ آج آیا ماشاء اللہ سر دیکھ لیں سر جیسے ہی آ سکے میرا کرشنا دیدی ایک آلسی آلسی پڑھنے کے ڈر سے تیسری شادی کی شیب نہیں سر انہیں آلسی پڑھنے سے نہیں کہ انہیں مل رہی تھی اچھی زندگی باہر کی وہ پختون ایریا سے بھاگنا چاہتی تھی اس وجہ سے کی جی sir travel gold digger yes sir gold digger gold digger بالکل گولڈ ڈیگر بھائی دیدی کا چینل آئے گا جلد پختونی جلیبیاں ارے ہمارے ساتھ ساجد صاحب جڑ گئے ہیں ساجد صاحب سواگت ہے آپ کا نہیں نہیں ساجد بھائی کو بولنے کا ساجد بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الجنت الحلال والدوزق الحرام ارے ایک نمبر ایرم جی پلیز قرآن سے بتائیے کہ کرپٹو کب اوپر جائے گا سر قرآن سے کیسے تو قرآن کو امب کا نہیں پتا کرپٹو کا کیسے پتا ہوگا قرآن کو امب کا پتا نہیں کرپٹو کا پتا ہوگا ہے great acting by B B ji thank you Vishnu ji یہ مجھے صرف کئی یہ مجھے سیفی کی بیوی لگ رہی ہے بولتا ہے یہ مجھے سیفی کی بیوی کیوں لگ رہی ہے <laughs> بیوی بنا دیا بھائی دیدی دیدی پھنس پھنس گئی گئی مطلب یہ سر آئی پڑے مطلب امبانی دو ہزار شادی کر سکتا ہے پیسہ ہے بالکل ایڈم بھائی مجھے پاکستان جانا ہے کم پیسے ملیں گے لیکن خوش رہوں گا میرا پچھلا سپر چیٹ نہیں لیا ساحل مرتد ہے بھائی نہیں سنتے ہاں سر کافی لوگ سپر چیٹ لیے لے رہا ہوں ابھی ایم ڈی ڈاکٹر آئے ہیں I am waiting for Adam Sahil منا ایکس مسلم کی چینل ون سبسکرائبر ان شاء اللہ ایم ڈی ڈاکٹر جی بہت بہت شکریہ آپ نے فور ہنڈریڈ روپیز ہمیں پھینکے وشنو جی نے ون نائنٹی نائن کا سپر اسٹیکر پھینکتے ہوئے بولا ہے گجب دین ہے زیرو موٹیویشن ان لائف ماشاء اللہ Vishnu ji zero motivation ji sir Bhushan جنگلا جنگالا کہتے ہیں ممینا دیدی دیور اور کسی کی آستھا رکھنے والے مورتوں میں فرق ہوتا ہے مورتی کی پران پرتھا پر, کے ہی وہ پتنے لائنسک رنجیت جی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی کے لیے ہاں ایرم بتائیے یار سب کو گالی دینا سنت ہے کیا بالکل سر سنت ہے ابھی آپ کو دکھایا تھا ہم نے ہم ہم مومن اجی آپ کے کے گھر مرد گالی دیتے ہیں کیا <laughs> جی سر سر پڑھیے گا ڈبل ہٹ کہتے ہیں چاہے ایکس مسلم ہو مومن ہو ایتھیسٹ ہو یا کوئی اور ایک بات سب کو ماننی ہی پڑے ماننی پڑے گی ایڈم کا نالج زبردست ہے ذاکر بھائی M B S would be so proud ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر جلیبی بھائی مومن سوری <laughs> سر آپ کا مینہ جی نے <laughs> یہ اس کی بات کر رہا ہے میں نے کہا تھا نا کپڑے کی خاطر بندہ تیار بھی ہو گیا ہے متا کرنے کے لیے آئی ایم ننگا I am Naga I am Naga bravest soldier in India love your works وہ کیا ہوتا ہے یار ناگا کیا ہے مطلب کچھ رہے گا اس کا نام رہے گا ناگا کا سولجر ناگا بریویسٹ سولجر اپنا جو اچھا، ناگا بھائی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی ہند جی ہند جی ہند جی ہند جی ہند جھوٹے اسلام کے آپ ہی بڑے یار دار جھوٹے اسلام کے ٹھیک آئے گا ڈنگر ماشاء اللہ چادر موت جو آدمی کوئی چینج چادر چھوڑ گیا motherboard motherboard okay Safi بھائی کا چومین بن گیا لالا جی بن more super chat haters Jai Hind sir ex Muslim Abdul ji 1.79 بہت بہت شکریہ سر آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سر بہت بہت دھنیہ واد بھائی ایڈم اینڈ ساحل آپ لوگوں آپ لوگ آپ لوگ خیال خیال رکھنا اپنا جی سر بہت بہت شکریہ sir I too don't like the person Shafi his hello آئرس irks me oh irks me ex Muslim لال داڑی والا نا ہمارے پہچان کے بندے ہی بندے پہچانتے ہیں ہم ان کو ایک دم پاس سے شافی بھائی اپنے روز کے گرا کے بھائی روز کے گرا کے بھائی روز کے گرا کے بھائی انیس روپے کا سپر سٹیکر آیا سر بہت بہت شکریہ prophet after killing so many needs P I B U Adam sir بہت بہت شکریہ سر آپ کا تو دفع ہو جا نا مومن دیدی آپ کو بلایا کس نے ہے <laughs> دفع ہو جا نہ آپ کو بلایا کس نے <laughs> یہ جب وہ مجھے کہی تھی نا میں تم سے بات نہیں کرنی میں نے صرف ساحل سے بات کرنی اس وقت آیا ہوگا پرابلم منا بھائی آپ کے لیے ہاں، <laughs> منا بھائی کو لے لو یار اسٹریم میں چیٹ میں پوچھ رہے تھے یار منا بھائی پہلے جڑ جانا یار ابے جی ارے بھائی میں سن رہا تھا نا مومینا کو سن رہا تھا بھائی مومینا کو سن کے بڑا مزہ آ رہا تھا میرے ارے باپ رے جی سر پڑھیے گا سر ابھی جی کا ایڈم بھائی کے سامنے نہ ٹک پائے گا ٹک پائے کوئی امام ان کے گیان کا نہ کوئی ہے علم سبھی کرتے ان کے سمن سامان یہ بناتے ہوائی حیوانوں کو انسان یہ نکلے شیطانوں کی جان یہ ہے انسانوں کے پہلوان اور کافروں کے سلطان لانگ لیو ایڈم بھائی <laughs> جلیبی بھائی ہمارے نان مومن کتنے شاعری نہیں بھیجتے جلیبی بھائی ہاں بالکل اور کوئی آگے سناتا نہیں بھائی ایسی کوئی بات ہاں۔ جب مومنوں کے ساتھ بات کرتے تب سب نان مومنوں نے جڑنا ہوتا ہے جب ہم ہاں۔ نان مومنوں کی اسٹریم کرتے ہیں نان مومن آتے ہی نہیں لیکن لاسٹ ٹائم میرے پاس تو بہت آئے تھے یار میں تو ہاں۔ یار چھ دفعہ پڑا تھا یار <laughs> <laughs> ہاں جی گالی دینا سنت ہے کیا سر ابھی آپ کو دکھایا تھا سر بالکل سنت ہے پھر محبت نہ کریں گے گھر انسان ہوگا اللہ ول ہے پھر محبت نہ کرے گا گھر انسان ہوگا گھر انسان ہوگا اللہ ول اوکے بالکل نہیں سمجھا اس لیے میں آگے چلا گیا ہوں کمار صاحب نے فائیو ڈالر کا سپر چیٹ دیا If possible, can either Adam and Sahil do a stream on how Bollywood is being used by Islam and influencing Indians to convert to Islam, please? Kumar بھائی اس کے لیے ہمیں بہت بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی مجھے اتنا فلمیں میں دیکھتا نہیں بالی ووڈ کی اس لیے مجھے پتا نہیں ہے ان کا ویسے ہی بیڑا گرگ ہو چکا ہے یار ایڈم بھائی ان کا ویسے ہی بیڑا گرگ ہو چکا ہے وڈ شوٹ لوگ آ جا کے ان کی مووی کو بین بائیکوٹ بائیکوٹ کر رہے ہیں میرے کو لگتا ہے تھوڑے دن میں میرے کو لگتا ہے وہ گانا گائیں گے وہ کٹرا وٹرا لے کے اللہ کے نام پہ دے دے بھائی سب کا کریئر تباہ ہو گیا ہے بھائی سب پکچر ان لوگ کی بلیک لسٹ ہو گئی ہے سب پکچر ٹوٹل لاس جا رہی ہے بھائی سب لاس جا رہی ہے سب لاس جا رہی ہے بہت بہت دھنیہ واد کا بہت بہت شکریہ دیکھ کر مجھے آ جاتا ہے مزہ آ جاتا مزہ مزہ آ جاتا ہے جے اور ویرو کو دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے جی سر یہ پڑھیے گا سر یار تم سب محمد ہو کسی کو پڑھنا نہیں آتا سپر چیٹ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تم سب محمد ہو <laughs> یہ بالکل صحیح لگا یہ بندہ آیا کسی کو مزہ نہیں آتا بولو بھائی ساجد مسلم کے ابو مطلب ہے ساجد بھائی پڑھیں گے تو کل تک سنائی دے گا پھر کل تک سٹریم سپر چڑی پڑے گی دس لوگ پڑھتے ہیں ساجد بھائی ارے حالات تو یہ ہو گئی میں میوٹ کر دیتا تھا اور بعد میں کہتا تھا میں کسی کام چلا گیا تھا ابھی ایڈم ایڈم بھائی نے میرے کو نا ایک آیت پڑھنے لگا ہے ہندی میں کیا آج بعد میں بول میں اور میں فون پہ میں اس کو زوم کر کے دیکھ رہا زوم ہو رہا نہیں بولا چل بھائی ایسے ہی پڑھ دیں گے ابو نبی میں پڑھا اٹک اٹک کے پڑھا ہندی ایک تو ایڈم بھائی بولتے یار اس سے اچھا یہ ہوتا کہ تم پڑھتے ہی نہیں میں انگلش میں پڑھ دیتا وہ بھی اتنی مشکل اتنی مشکل ہندی تھی وہ والی بھی قسم سے جی سر یہ ہاں، کچھ کچھ ورڈ یہ والا بڑا مست ہے یار اسلام میں شراب بین ہے تاکہ پھر کوئی قرآن نہ لکھے قرآن نہ لکھے ارے ایک ایک پڑھو یار پھر سے پڑھو اسلام میں شراب بین ہے تاکہ کوئی دوبارہ قرآن نہ لکھے سر بہت بہت دھنیہ واد سر بالکل سر یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سکھ سکھ سکھ سکھ صاحب کہتے ہیں ایڈم آیت بتاتے ہیں تو ایڈم ہی اللہ ہے ایل او ایل ایڈم آیت بناتا ہے تو ایڈم ہی اللہ ہے جی سر تو thank you for five dollar sir بہت شکریہ یہ امرتیا رنجن رنجن چکربتی چکربتی سر <laughs> بہت دھنیہ واد سر ایک نام پڑھایا تھا نا ایڈم بھائی آج ایڈم بھائی آج کسی کا نام پڑھایا تھا نا آپ جی سر ابھی پڑھا ہے میں نہیں پڑھنے والا یہ منا بھائی سے پڑھا منا بھائی سے پڑھا سوریندر رنکا سوریندر رنکا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے نام سے ہی تو امریکہ کے ایئرپورٹ پر طے ہوتا ہے کہ آرتی آرتی اتر اترنی ہے یا پینٹ آرتی اتارنی پتلون پتلون سے ہاں، ارے بھائی اپنی ہندی کمزور ہے انگلش والے آدمی ہے ٹوٹل اونلی انگلش ارے ہمارے ساتھ ایک بھائی جڑا گرے نام والا جن کا نام کیا ہے ڈی کے آرمی گیمنگ ارے D K army gaming military والا آدمی ہے بھائی ملٹری والا جو سپر دیتا نا شاید وہ آدمی ہے ڈی کے آرمی گیمنگ کبھی جڑی ہے یار ہم لوگوں کے ساتھ آپ بھی بڑا آپ کا چینل ہے ہاں ارے یار میرے کو بین کیوں کیے بلاک کیوں کیے یار آپ بیٹھے ہوئے بلاک کیسے ہو سکتے ہو <laughs> میرے کو بلاک کیے ساحل بھائی نے بھی اور آپ نے بھی شاید بلاک ہو گیا رہے گا بھائی آپ سٹریم میں بیٹھے ہو نہیں آپ کی ان کے سلیمانی بھائی کے چینل پہ اچھا ہاں دیکھتا ہوں اچھے میں نے تو میں خود نہیں گیا ہوں عامر بھائی منا بھائی کو موڈ بنا دیجیے ہم لوگ کمنٹ بڑی مزہ آتی ہے اور ٹائمنگ لگ جاتا ہے سارا میسج جا نہیں پاتا ہم لوگوں کا ارے یار چیٹ بھیجو نا آپ کو موڈ بنا خراب ہو جاتی ہے چیٹ بھیج دیں آپ کو موڈ بنا اچھا جی روی پر جلدی ہندی سیکھ لوڈم بھائی بس جلدی ہندی سیکھ لو یہ جائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ہندی کا میں باتیں تھی میں سمجھ گیا پہلے ہی اس کے لیے بتا دیا تو بک چودی کا عالم ہے اور پات کے جانا ہے سورہ ون نائنٹی <laughs> ایک آگ کا دریا اور کود کے جانا ہے ہاں بولو نا ایسا نام ایسا نام ہوتے ہیں واقعی میں میں نے سنا ہوں اپنی اپنی لائف میں میں نے ان کے ساتھ میں کام بھی کیا ویسے لوگوں کے مطلب نہیں نہیں بھائی ایسے اتر پردیش میں نام ہوتے ایسے چھوا منوا مولوا للوا لولوا لولوا ون لولوا ٹو ساحل بھائی پلیز سنگ دس غزل لائن ہزاروں خواہش ہے ایسی فور حضرت آدم خدا کے واسطے پردہ نہ کبے نہ کبے سے الٹا ظالم ظالم کہیں ایسا نہ وہاں بھی وہی بٹ نکلے کافر نکلے روحان سنگھ جی سے تو وہی بھی کافر بت نکلے ایسا بول رہے تھے وہی بت نکلیں گے سر یہ روحان سنگھ آئے ہیں فور ہنڈریڈ روپیز سر یہ پڑھیے سر یہ پڑھ لیا تھا بھائی بھائی اپنا پاپا رنجیت کدھر ہے منا بھائی اپنا آج ٹو گھیت لی میں نے آج کسی کی جے دیوی جے دیو دنکت you all lovely you all lovely guys doing great جابٹی ہاں تھی بندے کو بھی بندی بنا دی ہے کل گالیاں نکالے گا سونا نے صحیح کہا تھا نہیں بنتے امی لوگ کیونکہ وہ سب کے ہاں، یہ تو یار میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا مطلب انسان کو بھی میاں بولتے ہیں آدمی کو بھی میاں بولتے ہیں سر اللہ سب کے بڑے میاں ہیں نا اس سے ارے وہ گانا نہیں سنے گیا تو مجھے پیار ہوا پیار ہوا اللہ میاں اچھا نہیں نہیں یہاں پہ وہ گانا شوٹ کر رہا ہے غریب لوگ غریب مومن لوگ بھائی جو غریب مومنوں کو دیا جاتا ہے نا جو بالکل ہاں، مومنوں کو دیا جاتا ہے کافروں پہ نہیں ہوتی کافروں کو نہیں دیا جاتا ہندی شراب اسلام جہاز اچھا۔ جنگی جہاز <laughs> نام دوسرا ہے جنگی جہاز شراب اسلام میں حرام ہے تاکہ دوسرا کوئی قرآن نہ لکھے ماشاء اللہ <laughs> ارے میں کیا بولتا ہوں ارے ایڈم بھائی یہ ابھی یہ جو بول رہے تھے نا بات نا ہاں زکات کی دیکھو ابھی جیسے کہ زکات کا جو ہے سسٹم یہ صرف غریب جو مومن ہے ان کے لیے ججیے میں سے جزیے کے پیسے میں سے کیوں غیر مومنوں کو نہیں دیتے ان سے لیتے پیسہ تو جی بولتے بھائی سوری <laughs> بھائی سوری بھائی کچھ اور لکھا ہوا ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو آگے چلتے ایڈم بھائی ایک سو پینتیس فٹ کی ہور ہمیں بھی دلا دو اسلام قبول کر لو یار اسلام قبول کرو نان مسلموں کو گالیاں نکالو پانچ وقت کی نماز پڑھو زکات دو اور روزے رکھو اور حج کرو اور اپنے دل میں ہر نان مسلم ہاں، سنت کروا لو کٹوا لو اپنا آگے سے تھوڑا سا ان شاء اللہ جنت جاؤ گے اگر اللہ ہوا تو <laughs> جی شری بھائی کا ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پاپا رنجیت آئے میرے دھیان میں بہت بہت شکریہ پیا جی لوں گا سر بہت بہت شکریہ نام بھی ایک سے ایک رکھ دیا پبلک جی سر جلیبی کائنات ایڈم اور سب بہت رسک کر رہے ہو be careful from honey traps پیارے میسجز فین سپر چیٹ کسی کو بھی مت ٹرسٹ کرو بی ویئر آف پی سے بہت بہت شکریہ سر پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے بھائی any master of Islam, especially women, should speak and make their own YouTube channel, even though there are many victims, people, but are less vocal. Absolutely. Absolutely. You are so right, Mishra ji. Green ji are here. Aram sir, you are invincible. Hats off to you. Namaste to Galib bhai and Sahil bhai. Sir, bahut bahut shukriya. Mainu namaste na karna tu sahi hai. Sahil bhai, don't eat Maggie. Eat بننا ہے تو انسان بنو شریف تو قرآن بھی ہوتا ہے کیا بات ہے یار ہمارے لوگ شاعر ہیں یار پورے پورے شاعر ہیں بڑا مست مستہ میرے ہاتھ نائن ڈالر کا سپر سٹیکر دیا سر بہت بہت شکریہ یہ لے سر 1000 بہت عرصے کے بعد واپس آئے ہم good to see you fit and fine absolutely sir thank you so very much thanks a lot بڑے عرصے بعد اپ کو دیکھا سر بہت خوشی ہوئی بہت دھنیہ واد سر اپ کا ریکی جی آئے ہیں سر ریکی بٹ بولتے ہیں سارے بدماش چیزوں کے آگے ہی شریف کیوں لکھتے لکھا لکھا ہوتا ہے سارے بدماشوں کے آگے شریف ہی کیوں لکھا ہوتا ہے سارے سارے آتی جو ہوتے نا وہ بھی اپنے آپ کو شانتی کا مسیحا شانتی پھیلانے کو ہے جب لوگ ہی نہیں بچے گے تو سب جگہ شانتی شانتی ہوئے گی نا ورن جی آئے ہیں کلمہ پڑھ ہی لیتا ہوں اور جنت بھی سیٹ ہے ماریں گے جب بھی ماریں گے ورن جی آپ سے امید نہ تھی میرے کو بس لیکن چلے ٹھیک ہے یہ لے ابھی جی آئے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے پانچ وقت کے یار یار کون پڑے گا نہ بول ایسے کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا دھنیہ ہیومینٹی چودھری صاحب بول رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ سر کول رہ کے پیلا کرو ساحل بھائی میرا سپر پڑتا نہیں مرتد ہے وہ <laughs> مرتد مرتد کیسے پڑے گا مرتد ہے نا اسی وجہ سے نہیں پڑتا یہ سر نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے ارے نہیں سنتے doctor explain Hinduism on the basis on science and medical field. This is not to spread Hinduism, but to prevent conversion from Hindu to Muslim. دشمنگ اللہ کافیوں کا دشمن انسانیت کا نہیں آگے چلتے ہیں سر بیٹھ کے ڈیبیٹ وہ دنیا کا پانی پی کے آنا چالو کر دی ہے میں نے کہا تھا ایک دم جسٹ چیل والے موسم میں تھے یہ ڈنگر ذرا بتاؤ نا ڈنگر کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈنگر کا مطلب ہی نہیں سیریسلی <laughs> رامائن ہو بھائی اور سیتا گیمنگ نے بہت بہت شکریہ سر حضرت Arun ji two hundred rupees کا سپر چیٹ دیتے ہوئے بولتے ہیں M J got good knowledge than anyone come before her okay thank you so very much sir when Adam enters مومن کرائز ایڈمس فین گرل بہت بہت شکریہ جی آپ کا فین گرل جی ہندی کون پڑے گا واپس وہی آیا ایک دفعہ پھر ارے اتنے کاپی پیس والے کمنٹ بھیجے آپ نے سر بہت بہت شکریہ thought provoker ji um do you have six packs نہیں سر میرے پاس ون پیک ہے آدمی اور محمد میں ڈفرنس نہیں تو محمد گاڈ کیسے ہوا ہے تو محمد گاڈ ہے بھی نہیں یار کمون یار محمد گاڈ نہیں ہے محمد نبی ہے یار بھائی لوگوں ساحل بھائی ایڈم بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں سر بہت بہت شکریہ ہندی نام شکریہ آرم ہے پرچنڈ بھائی صاحب کا نام ہے آرم ہے پرچنڈ آرم ہے <laughs> آرم ہے پرچنڈ ایڈم بھائی جی، اور ایک آیا رکو میں ہیلینڈ کر رہا ہوں ارے پہلے یہ تو پڑھ لو ورن جی کا ایڈم بھائی بات کرنی ہے ایڈم بھائی بات کرنی ہے ٹین منٹس کا موقع کیسے مل سکتا ہے میرے مسلم دوستوں نے کچھ گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا ورن بھائی میں نے آپ کو بتایا میرے ڈسکاؤنٹ پہ جڑ جائیے میں ایوری ٹیوز ڈے صبح آٹھ بجے انڈیا ٹائم میں اپنے ڈسکاؤنٹ پہ نان مومنوں سے گپ شپ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اس قسم کے سوالوں کے جواب رکھے جا سکیں تو آپ ڈسکورڈ پہ جڑ جائیے اس کے علاوہ بھی مختلف ٹائموں میں میں لیفٹ رائٹ ڈسکورڈ پہ جوائن کر لیتا ہوں اور گپ شپ لگاتا ہوں تو آپ میرے ڈسکورڈ سے جڑ جائیے تو وہاں پہ ہم آپ سے گپ شپ کریں گے اور ایوری ٹیوزڈے تو میں کرتا ہی ہوں ٹھیک ہے نا بجائے اس کے کہ لائف میں ہم بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اتنے سارے لوگوں کو ہم ویٹ کرائیں تو وہاں پہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم بیک اسٹیج نما چیز میں گپ شپ لگا لیں ڈسکورڈ لنک جو ہے نا میرا ڈسکرپشن میں ہوتا ہے میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈسکورڈ کے سرور کا لنک ہوتا ہے جی والا یہ پڑھے گا نہیں نہیں جے گڈ نائٹ ایک دم جوش میں آنے کے بعد ایک دم پنچر ہو جاتا ہے بالکل بالکل تھینک یو دیپک جی بہت بہت شکریہ ایک ون نائنٹی نائن ڈالر کا سپر سٹیکر آیا سر بہت بہت شکریہ امید ہے میں نے کسی کا super super chat sticker miss نہیں کیا ہوگا اگر کسی کا غلطی سے مس ہو گیا ہے تو اس کے لیے معذرت تمام درشکوں دوستوں بہنوں بھائیوں سے بہت بہت شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ اتنی دیر تک ہمیں سنتے ہیں اس وقت بھی دو ہزار چھ سو اٹھاسی لوگ ہمیں سن رہے ہیں تقریباً تین ہزار لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں آج پانچ ہزار چھ سو لوگ لائیو سن رہے تھے thank you so very much یہ آپ سب لوگوں کی ویڈیو کو شیئر کرنا ویڈیو میں آنا آپ سب کو بہت بہت بہت تھینک یو ہے اسی طرح کرتے رہیے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ نان مومنوں کے لیے اسپیشل اسٹریم رکھا کروں گا میں اور اس ٹائم پہ جڑے لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں یار مومنوں والی سٹریم میں مت جڑے ایک تو ٹاپک کی کنورسیشن چینج ہو جاتی ہے food of thought chain of thought change ہو جاتا ہے تو جن لوگوں کو میں کئی دفعہ منع کرنے کے باوجود آج بلاک کیا ہے بھائی آپ لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے بلاک ہوئے ہیں اور اب جب میں نان مومنوں سے بات کروں گا آپ لوگ نہیں آ سکو گے کتنی غلط بات ہے یہ لیکن آپ لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے ایک دو اور سپر چیٹس آ گئے ہیں سلیبی بھائی پڑھ لیں پھر سٹریم بند کرتے ہیں اور یہ آتے جا رہے ہیں بھائی لوگوں شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کتنا دوستا ہوگا کہ کیا چوتیا پا ہے جبریل بھی سوچتا ہوگا کہ کیا چوتیا پا ہے oh, اوہ مین بھائی دور ڈنگر برا بولا کرو ڈور eh? ڈنگر پورا بولا کرو ڈور ڈنگر is the full sentence what you say ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارا ہی سر مل کے لگے ہوئے یہ اپنے پڑھ لیا تھا میرے خیال میں بہت بہت شکریہ سر جلیبی بھائی کچھ آخری آخری بات اچھا، روحان سنگھ جی آ رہے ہیں فور ہنڈریڈ روپیز کے ساتھ ایرم بھائی you have reconnected to mitti it is not about religion but our land Jai Hind love بھائی بٹ ڈونٹ ہیو کوک یار آج میں نے تقریباً آدھے آدھے لیٹر کی دو بوتلیں پی لی ہیں باتیں کرتے کرتے پانچ چھ گھنٹے بولنے میں کچھ نہ کچھ تو بندہ پیے گا نا جی سر پیا جی سہیل جی کا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کہ وہ سہیل بھائی ابھی ہو گئے چلے گئے رہ گئے کہیں پہ سہیل بھائی سو سو گئے یار ہمیں بھی سونے دو سہیل بھائی میگی کھا کے سو گئے چلے لو بھائیو جی اپنا منا بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کا کچھ سوال تھا اچھا ایڈم بھائی تم کو معلوم ہے کہ نہیں یہ نگرو رہتے کلے لوگ جو پہلے بلیک پیپل رہتے نگرو لوگ یہ کیسے انوینٹ ہوئے معلوم ہے کہ نہیں آپ کو سر یہ گرا گندا لفظ ہے یہ لفظ مت یوز کیا کریں این والا نہیں ہفسی بولتے بھائی عربی میں ہفسی بولتے ہفسی ہاں، لوگ کیسے انوینٹ ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا بھائی اگر اپن گراؤنڈ لیول پہ بات نہیں کریں گے سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا اور بیٹے کی بہو ڈنگ ڈونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے نور علیہ السلام نے پکڑ لیا ان کو معلوم پڑا نور علیہ السلام کو ڈنگ ڈونگ کر رہے گھر بوٹ اچھا۔ کے اندر سمجھے تو نور علیہ السلام ایک دم بھڑک گئے بھڑک کے چلا دیا انہوں نے ان پہ چلا دیا تو اچھا۔ جو اندر کم گیا ہوا تھا جو اندر وہ کالا پڑ گیا بھائی <laughs> نسل ہاں بھائی جو اس سے نسل چالو ہو گئی نا بھائی وہ نسل پھر یہ حفشی لوگ کی نسل تب سے چالو ہو گئی بھائی یہ لیٹسٹ نیوز کی بات سر یہ کسی مولانا کا بیان ہے یہ کسی مولانا کا بیان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں۔ اللہ نے آدم کے شولڈرز کو جب ٹچ کیا تو رائٹ ہاں۔ شولڈر سے سفید لوگ نکلے تو اللہ نے کہا اچھا۔ جاؤ جنت میں اور مجھے پرواہ نہیں ہاں۔ اللہ نے پھر اس کے لیفٹ شولڈر کو ٹچ کیا تو اس میں سے کالے لوگ نکلے تو اللہ نے کہا جاؤ جہنم میں اور مجھے پرواہ نہیں تو سر حدیثوں میں تو یہ ہے مطلب اللہ بھی ریسسٹ ہے ان کا ماشاء اللہ سر نکل تیواری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تھوڑا پروکیٹ شیئر ہاں چلو پڑھو اسلام میں ایک ایک ہی کتاب ہے وہ بھی لوگ نہیں پڑھتے یہ شاید وہ بھائی کے لیے بول رہے ایک جس نے ٹاٹا بائی بھائی اگر ہاں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے میننگ کے ساتھ بولا نہیں عربی والا پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے ارے شنیا بولتے ایڈم بھائی میرے ٹائم زون میں آنے کے لیے شکریہ تھینک یو بہت بہت دھنیہ شکریہ میں نے ایڈ جی۔ کر دیا تھا بالکل sir oops please continue sir جی آئے ہیں ایرم ابو جی آپ کیا گھر کر یعنی ہاں، کے نیا سے ہاں، مفتیوں کی چل ارے ماں کا پڑھو تم کوئی تو گھٹیا میڈم ابو جی آپ کیا کر کرنے <laughs> سے کٹر ہاں، کرک ارے یار میں پڑھتا ہوں اچھا ایڈم بھائی کو کھڑکنے سے کھڑکتی ہے میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا ایڈم ابو آپ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں مفتیوں کی لگے رہو نا بھائی لگے رہو نا یار پلیز کنٹینیو بھائی پانچ ڈالر میں آپ نے ہماری سب کا امتحان لے لیا <laughs> میں بولا یار کیا لکھا ہے میں کو پڑھنا نہیں ہے بھائی تمہارے لیے روہن جی۔ سنگھ جی تمہارے لیے کوک مت پی جیتے آپ لیکن ایسا کیا ہے کوک کا میٹر معلوم ہے کہ کوک کے اندر ہاں۔ یہ کوک جو کمپنی ہے اگر اس کو تم الٹا کر کے جب ختم ہوتا ہے کوک تو الٹا کر کے پڑھو گی تو اس میں کیا لکھا ہے لا اللہ لا نبی ایسا لکھا ہے کچھ نہ اللہ ہے نہ محمد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوٹل کا کوکو کولا کا نہیں یار نہیں نہیں میں الٹا کر کے پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ سر ایسا بالکل نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا دیکھو دیکھو میرر امیج میں دیکھو اور بوٹل خالی کر کے میرر میں میرر میں امیج دیکھو اس کا کوکو کولا کا عربی میں لال نہیں ہے نہ اللہ ہے نہ محمد ہے ایسا مومن لوگ بولتے ہیں اس کے لیے کوکو کولا نہیں پیتے مومن لوگ جھوٹے ہیں بھائی سالے ہاں، ایسا نہیں لکھا ہوا ہاں، میں بولتا ہوں جہاں پہ سر آپ کے لیے بس بھائی لوگ روکو بند کرنے دو تم لوگوں کی مہربانی سر یہ پڑھ لیں سر شراب والے سینیٹائز سینیٹائزر کے ارے شراب والے الکوہل سینیٹائزر سے کعبہ دھویا گیا کووڈ ٹائمز میں شراب پاک چیز ہے شراب پاک چیز ہے ہاں۔ امرتا امرتا پی شاباش شاباش absolutely right love you mark one thousand نے ایک اور ٹو ہنڈریڈ روپیز کا سر مارک ون تھاؤزینڈ بہت بہت شکریہ سر جی سر پلیز آزاد بوس بھارت آزاد چلو ختم کر دو بھائی ہاں جی گڈ نائٹ سب بہت شکریہ سر ہاں آئینے میں جا کے نہیں دیکھ لینا آپ نے اوکے عامر بھائی لاسٹ سینٹینس ہاں اچھا میرا لاسٹ سینٹینس جی نہیں بھائی دیکھو میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں جتنی بار آپ کو دیکھتا ہوں میرے کو نیا کچھ سیکھنے ملتا ہے جتنا میرے کو باہر سے مولانا سے سیکھنے نہیں ملتا اتنا میرے کو آپ سے سیکھنے ملتا ہے بس اتنا ہی بولوں گا اور جتنا میں آپ کے ساتھ میں میں جتنا آپ کے ساتھ میں لگے رہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں بھی ایڈم سیکر بن جاؤں گا انشاءاللہ sir thank you so very much sir اور ایک سپر چیٹ آ گیا یہ پڑھ لیتے ہیں I am Hindu my partner is Muslim sir very bad very bad according to Islam I am kafir my partner wants that I change my religion what should I do now بھائی پارٹنر کو لے کے ہم سے بات کرا ابھی سیٹ کرتے تیرے پارٹنر کو ٹھیک ہے اور تو نے پہلے غلط کام کیا پارٹنر پارٹنر پارٹنر سیٹ نہیں ہوا تو بھائی پہلا موقع دیکھ کے بھاگ جانا ہاں، اگر تم نے شادی نہیں کیا تو لاکھوں پائے ہاں، اگر شادی نہیں کیا تو بھاگ جا نیا پارٹنر لے لیا اگر شادی کر لیا تو پارٹنر ہمارے پاس لے گیا کام تو نے غلط کیا اس نے نہیں کیا وہ تو تجھے پہلے سے کہہ رہا ہے مسلمان ہوں تو تیری غلطی ہے ورنہ پارٹنر ہمارے پاس لے گیا اسٹریم میں اس کا گپ شپ لگاتے ہیں thank you so very much Sajid بھائی نہیں ساجد بھائی یور لاسٹ سینٹینس جی آج تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے ایک سو مسلم بن کے نکلیں گے جتنے آ رہے تھے پیٹ رہے تھے جا رہے تھے حالانکہ جلیبیاں تو بہت ساروں نے نہیں بنائی پھر بھی چلیے ٹھیک ہے لیکن لالا جی آج کی بہت ہیں مزہ لالا ہاں۔ جی آپ نے بنایا نہیں منا بھائی تو سر ہمارے ویسے ہی موڈریٹر بن گئے ٹھیک ہے اور لالا جی کو آپ کہہ رہے ہیں موڈریٹر بنا دو جب کمنٹ آپ کا نظر نہیں آئے گا تو موڈریٹر کیسے بناؤں گا مینگو سے میں نے کئی ایک بھیجا پینڈا پینڈا اٹھایا متھے پہ کھنڈا رہ گیا ارے یہ یہ کوئی تو بہت بھاری لائن لکھے تم ایک بار ٹھیک سے پڑھو یار تیویس سال آئے تو پھڈا رہ گیا پانچ بار پینڈا اٹھایا ماتھے پہ کھڈا کھڈا رہ گیا کھڈا رہ گیا ماتھے پہ وہ نماز پڑھ پڑھ کے سر بہت بہت شکریہ Shania ji thank you so very much Sajid بھائی آپ نے اپنا لاسٹ کامنٹ دے دیا سر بہت بہت دھنیہ واد بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام جی۔ بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ آپ کو بیک اسٹیج کر رہا ہوں منا بھائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ چلو بھائی اسلام برابر سے پڑھو عقیدت کی پٹی اتار کے اسلام کو برابر سے پڑھو مومن لوگ اور Jai Hind Hind Vande Mataram thank you sir Vande Mataram take care اور آپ کو بیک سٹیج جلیبی بھائی یور لاسٹ کامنٹ میرا تو آج بس آپ کے لیے کمنٹ ہے باقی کسی کے مومن کس کے لیے نہیں ہے آج جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کیے ٹھنڈے رہ گئے اسی طریقے سے آپ ڈیبیٹ کرو بہت مزہ آتا ہے آپ جب اس طریقے سے مطلب باتیں کرتے آپ ون مین آرمی لگتے ہو بھائی بس اور دوسری بات جب میں فون پہ رہوں نا تو مجھے سپر چیٹ پڑھنے مت بھولا کر <laughs> پھر لوگ لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پڑھنا نہیں آتا ہے ہاں، لوگ مجھے محبت سمجھ لیتے بھائی تھینک یو جلیبی بھائی بہت بہت دھنیہ واد ملتے ہیں بریک کے بعد سب لوگوں کا سر بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں آپ سب سے ایک بار پھر ملیں گے نیکسٹ سیٹرڈے کو جے ہند یشوا آکبر